قرآن مجید ایک تعارف آڈیو بک بائی مکتبہ اسلامیہ خود بھی سنیے اور دوسروں سے بھی شیئر کیجیے مصنف ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمۃ اللہ علیہ پیش لفظ دینی دعوتی اور تربیتی سرگرمیوں میں قرآن مجید کو ہمیشہ بنیادی حیثیت حاصل رہی ہے یہی وجہ ہے کہ دعوت اکیڈمی کے پروگراموں میں خواہ و بچوں کے لیے ہو یا اساتذہ کے لیے خواتین کے لیے ہو یا علماء کے لیے قرآن مجید کے مختلف پہلوؤں پر لیکچر شامل ہوتے ہیں اس کے علاوہ رمضان المبارک میں اعتکاب کے خصوصی پروگراموں میں بھی قرآن پاک پر گفتگو ہوتی ہے ان پروگراموں میں مختلف اسکالر حضرات اظہار خیال کرتے ہیں قرآن مجید ڈاکٹر محمود احمد غازی کی خصوصی دلچسپی کا موضوع ہے اس پر وہ گہرے علمی لیکن انتہائی سہل انداز میں گفتگو کرنے کی خصوصی صلاحیت رکھتے ہیں جو شرکا کے لیے ہمیشہ کشش کا باعث رہا ہے دعوت اکیڈمی کی یہ خوش قسمتی ہے کہ اس سے ڈاکٹر غازی صاحب کی خدمات ہمیشہ حاصل رہی ہیں اور وہ بطور مربی مختلف پروگراموں کے شرکا کو مستفید کرتے رہے ہیں ہمیں مسرت ہے کہ ہم قرآن پاک کے تعارف پر مشتمل ان کے مضامین کو کتابی صورت میں پیش کر رہے ہیں یہ مضامین قرآن پاک کے تعارف کے سلسلے میں انتہائی سہل انداز میں مستند معلومات پر مبنی ہے یہ تحریر فیصل مسجد کے معتقفین کے روبرو کی گئی وہ تقریریں ہیں جو انیس سو نبے سے لے کر انیس سو اکانوے عیسوی میں کی گئی اور حاضرین میں سے ایک صاحب نے انہیں ریکارڈر کی مدد سے ان کو صفحہ کرتاس پر منتقل کر لیا اب یہ تقریریں ضروری نظر ثانی کے بعد اشاعت کے لیے پیش کی جا رہی ہیں کتاب کا عنوان ہمارا تجویز کردہ ہے لہذا اس کی ذمہ داری بھی ہماری ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب پاک ہے جس کے مضامین اور جس کے اثرات نہ ختم ہونے والے ہیں مسلمانوں کی دینی زندگی کا انحصار اس مقدس کتاب سے وابستگی پر ہے اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اسے پڑھا اور سمجھا نہ جائے اسے پڑھنے اور سمجھنے کا شعور اس وقت تک بیدار نہیں ہو سکتا جب تک اس کی اہمیت کا احساس نہ ہو اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید کے ناموں کی معنویت کیا ہے قرآن پاک کا موضوع کیا ہے قرآن مجید کا نزول کیسے ہوا اس کی ترتیب کیا ہے اور قرآن مجید کی تدوین کیسے ہوئی دین کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں یہ موضوعات کتنی اہمیت کے حامل ہیں ہمیں یقین ہے کہ یہ کتاب عام قاری سے لے کر قرآن مجید کے سنجیدہ طالب علم تک کے لیے استفادہ کا باعث ہوگی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ مولف کو جزائے خیر دے اور دعوت اکیڈمی کو خدمات قرآن اور دعوت دین کے لیے اپنی برکتوں سے نوازے ڈائریکٹر جنرل قرآن مجید کے ناموں کی معنویت دنیا میں ہر کتاب کا کوئی نام ہوتا ہے جس سے وہ جانی پہچانی جاتی ہے قرآن پاک کا بھی ایک معروف نام القرآن ہے جس کے حوالے سے یہ کتاب دنیا بھر میں جانی جاتی ہے لیکن خود قرآن پاک میں اس کتاب کے کئی اور نام بھی دیے گئے ہیں ان میں سے چار نام ایسے نمایاں ہیں جن کا ذکر مختلف صورتوں میں اور مختلف آیات میں ملتا ہے قرآن پاک کے بہت سے ناموں میں خاص طور پر یہ چار نمایاں نام اپنے اندر بڑی گہری معنویت رکھتے ہیں یہ معنویت اتنی غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے کہ خود اس سے قرآن پاک کے معجزہ ہونے کے شواہد اور مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں یہ چار نام ہیں نمبر ایک القرآن نمبر دو الکتاب نمبر تین الفرقان نمبر چار الذکر نمبر ایک القرآن یوں تو دنیا کا ہر مصنف اپنی کتاب کا کوئی نہ کوئی نام رکھ ہی دیتا ہے لیکن دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کا نام اس کتاب پر اتنا مکمل طور پر صادق آتا ہو کہ یہ کہا جا سکے کہ اس کتاب کے اس نام سے زیادہ کوئی نام اس کتاب پر صادق نہیں آ سکتا یہ بات قرآن مجید کے علاوہ کسی کتاب کے بارے میں نہیں کہی جا سکتی مثال کے طور پر مشہور کتاب داس کیپٹل کارل مارکس کی لکھی ہوئی ایک معروف اور اہم کتاب ہے جس کا موضوع سرمایہ ہے سب جانتے ہیں کہ سرمایے کے موضوع پر دنیا میں ہزاروں کتابیں ہوں گی ممکن ہے ان میں سے بعض کتابیں کارل مارکس کی کتاب سے اچھی ہو اور فرض کریں اگر یہ سب کتابیں کارل مارکس کی کتاب سے اچھی نہ بھی ہو بلکہ فرض کر لیں کہ ساری کتابیں اس سے کم درجے ہی کی ہوگی جب بھی ان میں سے ہر کتاب کو سرمایے کے نام سے موسوم کیا جا سکتا جو کتاب بھی سرمایہ کے موضوع پر ہے تو آپ اس کو داس کیپٹل کہہ سکتے ہیں اور کوئی شخص اس نام پر نہ اعتراض کر سکتا ہے نہ اس نام کو غلط قرار دے سکتا ہے اس لیے اس نام میں کوئی ایسی خصوصی معنویت نہیں ہے جو کارل مارکس کی داس کیپٹل کے علاوہ کسی اور کتاب میں نہ پائی جاتی ہو اور اس کی وجہ سے یہ نام اس موضوع کی کسی اور کتاب کے لیے آپ استعمال نہ کر سکیں دیوان غالب کو لیجیے جو اردو ادب تو کیا عالمی ادب کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے لیکن دیوان غالب کے نام میں کیا معنویت ہے کچھ نہیں ہر وہ شاعر جس کا تخلص یا نام غالب ہو اپنے مجموعہ کلام کو دیوان غالب کے نام سے موسوم کر سکتا ہے اس لیے کہ ہر صاحب دیوان شاعر کا دیوان ہوتا ہے جس کے نام سے معروف ہو جاتا ہے اس میں نہ کوئی خاص بات ہے اور نہ کوئی منفرد انداز کی معنویت دنیا میں ہزاروں لاکھوں شاعر ہوئے ہیں ہر شاعر کے مجموعہ کلام کو آپ اس کا دیوان کہہ سکتے ہیں اس طرح سے آپ دیکھتے جائیں تو دنیا میں جتنی کتابیں ہیں ان کے نام کے بارے میں آپ یقین سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نام اس کتاب کے علاوہ کسی اور کتاب پر صادق نہیں آتا کسی کتاب کے بارے میں ایسا دعویٰ کرنا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے صرف قرآن ایسا نام ہے جو صرف ایک ہی کتاب پر صادق آتا ہے اور اس کے علاوہ کسی بھی کتاب پر اس مفہوم میں اس منفرد نام کا اطلاق نہیں ہو سکتا القرآن کے لغوی معنی ہے وہ تحریر جسے بار بار پڑھا جائے لہذا بار بار پڑھی جانے والی چیز کو عربی زبان میں قرآن کہا جائے گا پھر جب اس میں حرف تخصیص یعنی الف لام لگتا ہے تو اس میں مزید تخصیص پیدا ہو جاتی ہے یعنی القرآن اس اضافے سے اس میں یہ مفہوم پیدا ہوتا ہے کہ وہ واحد چیز جو بار بار کثرت اور تسلسل کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اتنے تواتر اور تسلسل سے پڑھی جا رہی ہو القرآن کا یہ لفظی مفہوم ذہن میں رکھے اس مفہوم کے بعد میں آپ کے سامنے ایک دعویٰ پیش کرتا ہوں اور اس دعوے کی ایک دلیل بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں دعویٰ یہ ہے کہ قرآن پاک دنیا کی تاریخ میں واحد کتاب ہے جو گزشتہ چودہ سو سال سے روئے زمین پر اتنے تسلسل سے پڑھی جا رہی ہے اور ہر وقت ایک ایک وقت میں بلکہ ایک ایک لمحے میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں آدمی اس کو مسلسل اور تواتر سے اس طرح پڑھ رہے ہیں کہ اس تلاوت میں ایک سیکنڈ کے ایک ہزارویں حصے کا بھی وقفہ نہیں آتا روئے زمین کا اگر نقشہ ہمارے سامنے ہو اور اس کو سامنے رکھ کر اس دعویٰ پر غور کیا جائے کہ چودہ سو برس سے لے کر اس لمحے تک اور آئندہ جب تک یہ دنیا موجود ہے ایک سیکنڈ کا وقفہ اس روئے زمین پر ایسا نہیں آیا اور نہ آئے گا کہ لوگ کہیں نہ کہیں قرآن پاک کی تلاوت نہ کر رہے ہوں تو ذرا سا غور کرنے سے یہ حقیقت واضح اور مبرہن ہو جاتی ہے اور یہ صاف سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دنیا میں ایک لمحے کے لیے بھی کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ تلاوت قرآن کریم کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہو یہ محض دعویٰ نہیں ہے بلکہ اس کی دلیل خود آپ کے سامنے موجود ہے روئے زمین پر ڈیڑھ ارب سے زائد مسلمان آباد ہے دنیا کے نقشے پر نظر ڈال کر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ روئے زمین کے جنوب مشرقی کونے میں فیجی اور آسٹریلیا میں چار لاکھ سے زائد مسلمان آباد ہیں جو اکثر و بیشتر آسٹریلیا کے بالکل جنوب مشرق کے علاقے نیو ساؤتھ ویلیز میں رہتے ہیں جب فیجی اور آسٹریلیا میں صبح کی نماز کا وقت ہوتا ہے اور یہ یاد رہے کہ دنیا میں صبح سب سے پہلے فیجی اور آسٹریلیا ہی میں ہوتی ہے تو وہاں کے مسلمان کیا کرتے ہوں گے آپ مان لیجئے کہ نماز پڑھنے والوں کا اوسط مسلمانوں میں بہت کم رہ گیا ہے فرض کر لے کہ مسلمانوں میں بہت سے لوگ لا مذہب اور بے دین ہو گئے ہیں اور ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں رہ گیا ہے کوئی مخالف زیادہ سے زیادہ یہی فرض کر سکتا ہے لیکن اس حقیقت سے کوئی بڑے سے بڑا مخالف اسلام بھی اختلاف نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد میں سے ایک چوتھائی یعنی پچیس فیصد لوگ ضرور نماز پڑھتے ہوں گے اگر پچیس فیصد لوگ نماز پڑھتے ہو تو گویا کم از کم ایک لاکھ مسلمان اس علاقے میں ایسے ضرور ہیں جو روزانہ الصباح فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں مسلمانوں میں ہمیشہ سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ وہ فجر کی نماز کے بعد بقدر توفیق قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں مان لیجئے کہ اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ان پچیس فیصد کے بھی دس فیصد ہیں تو پھر بھی کئی ہزار مسلمان وہ ہے جو قرآن پاک کھول کر تلاوت کر رہے ہوں گے اور جو باقاعدہ تلاوت نہیں کرتے وہ بھی کم از کم نماز میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص وغیرہ کی تلاوت ضرور کرتے ہیں اول تو یہ تعداد لاکھوں میں ہے لیکن بڑے سے بڑا مخالف بھی چند ہزار کا اعتراف ضرور کرے گا اور نہیں کرتا تو آپ اسے فیجی اور آسٹریلیا لے جا کر دکھا دیجئے اس کے بعد جب آسٹریلیا میں فجر کا وقت ختم ہونے لگتا ہے تو انڈونیشیا میں فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے انڈونیشیا میں بیس کروڑ سے زائد مسلمان بستے ہیں پورے ملک میں ساڑھے پانچ ہزار جزائر ہیں جو تین ہزار میل کے رقبے میں پھیلے ہوئے ہیں مشرق سے لے کر مغرب تک جزائر کا ایک لمبا سلسلہ آپ نقشے میں دیکھ لیجئے اس بیس کروڑ کی آبادی میں اگر دس فیصد بھی نماز پڑھتے ہو تو دو کروڑ مسلمان انڈونیشیا میں نماز پڑھتے ہیں اور چونکہ وہ تین ہزار میل میں پھیلا ہوا ہے تو پہلے مشرقی علاقے میں فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے پہلے مشرقی جزائر میں فجر کی نمازوں سے اس سلسلے کا آغاز ہوتا ہے پھر وسطی جزائر میں پھر آخر میں مغربی جزائر میں یاد رہے کہ انڈونیشیا کے مغربی جزائر ملیشیا کے ساتھ ایک ہی عرض بلد پر واقع ہے یوں فجر کا وقت ملیشیا اور انڈونیشیا میں بیک وقت شروع ہو جاتا ہے اور جو ہی وہاں یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو بنگلہ دیش میں شروع ہو جاتا ہے بنگلہ دیش میں ختم ہوتے ہی بھارت میں شروع ہو جاتا ہے جہاں بیس کروڑ کے لگ بھگ مسلمان رہتے ہیں ابھی بھارت کے مسلمان فجر کی نماز پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ فیجی میں زہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے اور وہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے اب گویا دو سلسلے ہو گئے اس روئے زمین پر تلاوت قرآن پاک کی دو لہریں چل رہی ہیں یہ دو لہریں یا سلسلے یا دو ویوز جو مشرق سے شروع ہو کر مغرب کو جا رہی ہے ہندوستان میں ابھی یہ لہر ختم نہیں ہوتی کہ پاکستان میں شروع ہو جاتی ہے اور پاکستان کے بعد پورا وسط ایشیا پورا افغانستان پورا چین جہاں کروڑوں مسلمان آباد ہے اس لہر میں شامل ہو جاتے ہیں اور یوں اس وسیع و عریض خطے میں تلاوت قرآن کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے پاکستان کے چودہ کروڑ میں سے اگر بیس فیصد مسلمان بھی قرآن پڑھتے ہو تو کم و بیش ستر اسی لاکھ مسلمان پاکستان بھر میں فجر کے وقت تلاوت اور نماز میں مشغول ہوتے ہیں اگرچہ یہاں تلاوت قرآن کرنے والوں کی اصلاً تعداد اس سے بہت زیادہ ہے جب نماز فجر کا یہ سلسلہ مصر تک پہنچتا ہے تو فیجی میں عصر کا وقت داخل ہو چکا ہوتا ہے اس طرح بیک وقت تین سلسلے شروع ہو جاتے ہیں اور جب یہ سلسلہ آگے پہنچتا ہے اور مراکش میں داخل ہوتا ہے تو پیچھے فیجی میں مغرب کا وقت داخل ہو جاتا ہے اب چار سلسلے ہو گئے اور جب امریکہ میں جہاں نوے لاکھ سے زائد مسلمان رہتے ہیں فجر کا وقت داخل ہوتا ہے اور وہ فجر کی نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو فیجی میں عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے یوں روئے زمین پر نماز و تلاوت کے پانچ سلسلے ایسے چلتے رہتے ہیں جن میں چاروں طرف سے تسلسل قائم رہتا ہے اس میں کبھی وقفہ نہیں ہوتا اگر کسی کو شک ہو تو وہ ٹیلی فون کر کے معلوم کر سکتا ہے کہ دنیا میں کہاں کہاں اس وقت کون کون سی نمازیں ادا کی جا رہی ہیں اور کہاں کہاں تلاوتیں ہو رہی ہیں یوں بھی دنیا کا نقشہ سامنے ہو نمازوں کے اوقات اور دنیا میں مسلمانوں کی تعداد کا علم ہو اور سورج کی حرکت کا اندازہ ہو تو ٹیلی فون کرنے کی بھی ضرورت نہیں نقشے سے پتہ چل جائے گا کہ چوبیس گھنٹے میں نماز و تلاوت کی ہر وقت پانچ روئے مسلسل اور متواتر چلتی رہتی ہیں اور وہ زمین پر کہیں نہ کہیں ہزاروں لاکھوں مسلمان قرآن پاک کے کسی ایک حصے کی تلاوت یا سماعت کر رہے ہوتے ہیں اس اعتبار سے اگر ہم یہ کہتے ہیں تو درست کہتے ہیں کہ القرآن وہ واحد کتاب ہے جس پر یہ لفظ اس کمال اور بھرپور طریقے سے صادق آتا ہے کہ کسی اور کتاب پر صادق نہیں آتا اور دنیا میں کوئی بھی کتاب ایسی نہیں جو اتنے تسلسل کے ساتھ اور اتنی کثرت کے ساتھ پڑھی جا رہی ہو کہ اس میں چودہ سو سال سے کوئی وقفہ نہیں آیا ہو وقفہ آ ہی کیسے سکتا ہے اس تسلسل میں ایک ایک منٹ یا سیکنڈ کا وقفہ بھی اس لیے نہیں آ سکتا کہ یہ پانچ شروع متواتر چل رہی ہیں لہذا القرآن ایسا نام ہے کہ یہ کسی اور کتاب پر پورا اتر ہی نہیں سکتا اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے لیے نام بھی ایسا رکھا ہے کہ اس کتاب کے علاوہ کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے جو القرآن تو کیا قرآن بھی کہلا سکے یہ نام قرآن پاک میں چھبیس مرتبہ استعمال ہوا ہے دوسرا الکتاب دوسرا نام اس کتاب کا الکتاب ہے وہ بھی بڑی اہمیت اور معنویت رکھتا ہے اس نام کا اللہ رب العزت کی مجموعی اسکیم سے بڑا گہرا تعلق ہے انبیاء علیہ السلام کی اور نبوت کے سلسلے کی کتابیں بھیجے جانے اور شریعت اتارے جانے کی اللہ تعالیٰ کی اسکیم سے اس نام کا بڑا گہرا تعلق ہے قرآن کو بار بار الکتاب کہا گیا ہے آغاز میں ہی ارشاد باری ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي یہ وہ الکتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ایک جگہ ارشاد ہے الحمد للہ انزل عبده الكتاب سب تعریف ہے اس اللہ کی جس نے اپنے بندے پر الکتاب اتاری الکتاب کے معنی ہے دی بک جب انگریزی میں دی بک اور عربی میں التخصیص کے حرف کے طور پر لگایا جاتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں صرف وہ متعین چیز جس کا تذکرہ ہے یعنی وہ متعین کتاب جس کا اس سیاق و سباق میں تذکرہ ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود کہ قرآن پاک نے بار بار خود کو الکتاب کہا ہے اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں جیسا کہ ہر مسلمان جانتا ہے پچھلی کتابوں کا تذکرہ بھی ہے تورات کا بھی ذکر ہے اور انجیل اور زبور کا بھی ذکر ہے ان تین کتابوں کے تو نام لیے گئے ہیں بقیہ کتابوں کا ذکر عمومی انداز میں ہے مثال کے طور پر صورت العلیٰ میں صحف ابراہیم و موسا کا ذکر ہے ارشاد ہے ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى یہی پیغام پرانے صحیفوں میں بھی ہے ابراہیم کے صحیفوں میں بھی اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی اب جہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا تعلق ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے خامس خمس یعنی عہد نامہ قدیم کی پہلی پانچ کتابیں مراد ہیں جن کو تورات کہا جاتا ہے اگرچہ تورات کو کہیں بھی قرآن میں صحیفے نہیں کہا گیا اس لیے قطعی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ صحیفے جو یہاں کہا گیا ہے اس سے مراد تورات ہی ہے یا کوئی اور صحیفے مراد ہے غالب خیال البتہ یہی ہے اس سے تورات مراد ہو لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی کچھ صحیفے یا کتاب الگ الگ اجزا صورتوں یا پمپلٹوں کی شکل میں اتارے گئے تھے جن کا قرآن پاک کی ان آیات میں ذکر ہے یقیناً یہ صحیف ان تین مشہور کتابوں کے علاوہ ہے قرآن مجید میں ایک جگہ پرانی کتابوں کا مجموعی انداز سے ذکر کیا گیا ہے وَإِنَّهُ لَفِي ذُبُرِ الْأَوَّلِينَ اور یہی پیغام پہلے لوگوں کی پرانی کتابوں میں بھی بیان کیا گیا ہے گویا کچھ اور قدیم اور پرانی کتابیں بھی ایسی تھی جو اللہ نے پہلے اتاری تھی جن کے ناموں اور مندرجات کی تفصیلات کا ہمیں علم نہیں اس اجمال کی مزید وضاحت ایک روایت سے ہوتی ہے جو مسند امام احمد بن حنبل میں بیان ہوئی ہے اس روایت میں یہ بیان کیا گیا حضور علیہ السلاط وسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چالیس ہزار پیغمبر بھیجے اور ان میں سے تین سو پندرہ صاحب کتاب تھے اس طرح گویا کتابوں کی تعداد تین سو پندرہ کے لگ بھگ تھی لگ بھگ اس لیے کہا گیا کہ بعض کتابیں ایسی بھی ہیں کہ ایک سے زائد پیغمبروں کو دی گئی اس اعتبار سے کتابوں کی تعداد بہرحال سینکڑوں میں ضرور ہوگی کتنی ہوگی یہ ہم قطعیت سے نہیں کہہ سکتے قرآن پاک میں کئی جگہ ان کتابوں کا اجمالی ذکر آیا ہے اور ایک صاحب ایمان کے لیے ان سب کتابوں پر ایمان لانا ضروری قرار دیا گیا ہے یہ ایمان رکھنا کہ اللہ تعالی نے جتنی کتابیں اتاری ہیں چاہے ان کے نام ہمارے علم میں ہو یا نہ ہو چاہے ان کی تفصیلات ہمارے علم میں ہو یا نہ ہو ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں یہ بات اسلامی عقیدے کا جز ہے جس کو ماننا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے ان کتابوں کے لیے قرآن پاک میں دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان دونوں کی بڑی اہمیت ہے اور ان کا قرآن پاک کے اس نام الکتاب سے بڑا گہرا تعلق ہے ان سب کتابوں کے لیے جن کی تعداد تین سو پندرہ کے لگ بھگ ہے قرآن پاک میں کئی جگہ کتب کتابیں کا لفظ بسے کا جمع استعمال کیا گیا ہے سورت البقرہ کی آخری آیات میں ارشاد ہوتا ہے کل ہی و رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب اہل ایمان اللہ اور اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں یہاں کتب کتاب بسے گا جمع سے مراد وہ کتابیں ہیں جو اللہ نے اتاری ہیں بشمول قرآن مجید یہاں اللہ رب العزت نے کتب کا لفظ استعمال کیا ہے جو جمع کے لیے ہے یعنی بہت ساری کتابیں لیکن ایک دوسری جگہ پہلی تمام کتابوں کے لیے الکتاب کا لفظ بسے گا واحد استعمال کیا گیا ہے صورت المائدہ میں جہاں قرآن مجید کا تعارف کرایا گیا ہے وہاں فرمایا مصدقا لما بین من القتاب قرآن اپنے سے پہلے آنے والی کتاب الکتاب کی تصدیق کرتا ہے اور اس کا محافظ اور اس پر حاوی ہے یہاں بھی دونوں سیگے مفرد کے ہیں اگرچہ کتابیں جن کی طرف اشارہ مقصود ہے بہت سی ہیں الکتاب کا لفظ اور علیہ کی ضمیر دونوں سیگا واحد میں استعمال ہوئے ہیں حالانکہ خود قرآن نے بہت سی کتابوں کا ذکر کیا ہے جن کی تعداد جیسا کہ ہم نے دیکھا سینکڑوں میں ہے پھر الکتاب اور علیہ دونوں مقام پر سیگ واحد سیگا مفرد کیوں استعمال کیا گیا اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے یہ ایک سوال ہے کہ قرآن کو بھی الکتاب کہا گیا اور پچھلی ساری کتابوں کو بھی مجموعی طور پر الکتاب کہا گیا آخر کیوں اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے اور یہ دونوں اپنی اپنی جگہ سے گئے جمع میں القطب کا لفظ ہو یا واحد میں الکتاب کا لفظ ہو درست ہے ان میں کوئی تعارض ہے ان میں نہ کوئی تعارض ہے نہ کوئی تضاد بلکہ اس اسلوب سے بیان ایک چیز کے دو پہلوؤں کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے اللہ رب العزت جو خالق کائنات ہے اس کا ارشاد ہے لا يبدل القول لدی میرے ہاں بات بدلتی نہیں ہے جو بات اس نے پہلے دن کہہ دی تھی وہی بات اس نے بعد میں بھی کہی جو تعلیم اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی وہی تعلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دی اور جو تعلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی تھی وہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی لہٰذا اللہ کی تعلیم میں کبھی کوئی فرق نہیں ہو سکتا اس نے پہلے دن بھی توحید کی تعلیم دی تھی رسالت پر ایمان لانے کو ضروری قرار دیا تھا اور آخرت پر ایمان کا سبق دیا تھا مکار میں اخلاق کی اور برے کردار سے بچنے کی تعلیم پہلے بھی دی تھی اور انہی چیزوں کی تعلیم آج بھی دی تفصیلات میں جو فرق نظر آتا ہے وہ لوگوں کے اپنے حالات بدلنے کی وجہ سے ہے جوں جوں انسانی تمدن نے ترقی کی اسی لحاظ سے تعلیم کی تفصیلات میں اضافہ ہوتا رہا لیکن دین کی جو بنیادی تعلیم روز اول تھی وہ ہر زمانے میں ایک ہی رہی ہے اس اعتبار سے اللہ تعالی نے جتنی کتابیں اتاری ان سب کو آپ ایک کتاب کہہ سکتے ہیں اس اعتبار سے کہ ان کا مصنف ایک ان کا بنیادی پیغام ایک ان کا مقصد ایک کہ لوگ اچھے انسان بن جائے آخرت میں ان کو فلاح حاصل ہو اور وہ جہنم سے نجات پا کر جنت میں داخل ہو جائے ان سب کتابوں کے اتارے جانے یہی مقصد واحد تھا ان میں سے ہر کتاب کا سبق یہ تھا کہ انسان اللہ سے اپنا تعلق جوڑے ایمان اختیار کرے تقوی کا رویہ اپنائے اور اعمال صالحہ پر کار بند ہو اس اعتبار سے ان سب کتابوں کو ایک کتاب کہا جا سکتا ہے اس کی مثال یوں سمجھے کہ مثلا ایک مصنف آج اردو میں ایک کتاب لکھتا ہے جس میں وہ یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کے باشندے اچھے انسان کس طرح بنے اچھا اخلاق ان میں کیسے آ جائے کردار کی تعمیر کیسے ہو وغیرہ وغیرہ اس کتاب میں دلائل دیے جاتے ہیں مثالیں دی جاتی ہیں اور تعمیر کردار کا پیغام دیا جاتا ہے فرض کیجئے وہ کتاب بہت مقبول ہوتی ہے یہاں تک کہ بیرون ملک بنگلہ دیش کے مسلمان مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کتاب کا ایک ایڈیشن ان کے لیے تیار کر دیا جائے اب یہ مصنف جو اتفاق سے بنگالی زبان بھی جانتا ہے اس کتاب کے مضامین کو بنگالی زبان میں بھی شائع کراتا ہے لیکن بنگالی ایڈیشن میں وہ مصنف ان مقامی حوالوں اور مثالوں کو بدل دیتا ہے جن کا تعلق صرف پاکستانی معاشرے سے تھا اور پاکستانی لوگ ہی ان مثالوں کو سمجھ سکتے تھے مثلا پاکستانی ایڈیشن میں کسی کو سباق میں تربیلا ڈیم کا ذکر ہو سکتا ہے لیکن بنگالی ایڈیشن میں اس سیاق و سباق میں تربیلا ڈیم کے بجائے فرخہ ڈیم کا حوالہ لکھا جاتا ہے جس سے وہ لوگ نسبتاً زیادہ مانوس ہیں یہاں بلوچستان کے حوالے سے اگر اونٹوں کا ذکر ہے تو بنگالی ایڈیشن میں کشتیوں کی مثال دی جائے گی اسی طرح یہاں کی مشہور شخصیتوں کے حوالوں کی جگہ بنگلہ دیش کی شخصیتوں کا حوالہ دیا جائے گا جسے وہ لوگ بآسانی سمجھ سکتے ہیں اسی طرح یہ کتاب ترکی کے لوگوں کے علم میں آئی اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس کا ایک ایڈیشن ان کے لیے بھی شائع کر دیا جائے اب اس مصنف نے ترکی کے حوالے شخصیات اور مقامات کا ذکر کر کے وہ کتاب ترکی کے لیے تیار کر دی اب دیکھا جائے تو کتاب کا بنیادی پیغام کہ انسانوں کو کس طرح بہتر انسان بنایا جائے تو ایک ہی ہے خواہ وہ پاکستانی ہو بنگالی ہو یا ترک ہو بنیادی اخلاقی تعلیمات سب کے لیے ایک ہی ہے کتاب بھی ایک ہی ہے پیغام بھی ایک ہی ہے اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اس مصنف نے ایک کتاب لکھی اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس نے تین کتابیں لکھی ہیں اس لیے کہ وہ تین مختلف علاقوں کے لیے تین مختلف زبانوں میں لکھی گئی قریب قریب یہی معاملہ بلا تشبی قطب سماویہ کا بھی سمجھنا چاہیے اس اعتبار سے قرآن مجید نے ان ساری کتابوں کو کتابیں بھی قرار دیا اور ایک الکتاب بھی قرار دیا الکتاب وہ سب اس اعتبار سے ہیں کہ ان کا بھیجنے والا ایک ان کا پہنچانے والا ایک ان کا بنیادی پیغام ایک ان کا مقصد ایک اور ان سے بالا آخر جو نتیجہ نکلنے والا ہے وہ ایک ہے اسی طرح ان کو الگ الگ کتابیں بھی قرار دیا گیا اس اعتبار سے کہ وہ مختلف انبیاء علیہ السلام پر اتاری گئی مختلف زبانوں میں ان کو اتارا گیا مختلف علاقوں میں ان کو اتارا گیا مختلف اوقات میں اتارا گیا ان اسباب کی بنیاد پر ان کو جدا گانا کتابیں بھی کہا جا سکتا ہے اب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں یہاں جب اپنے آپ کو الکتاب کہتا ہے تو وہ گویا دو باتیں کہتا ہے ایک تو وہ اپنی ایک بنیادی صفت کا تذکرہ کرتا ہے کہ اس وقت یہ اسی طرح کی الکتاب دا بک ہے جس طرح ایک زمانے میں تورات الکتاب تھی یا انجیل الکتاب تھی یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی کی واحد ترجمان اس کے قانون اور نظام کا واحد ماخذ دوسری بات جو جو اس پہلی بات سے آپ سے آپ نکلتی ہیں وہ یہ ہے کہ اب رہتی دنیا تک کے لیے یہی الکتاب ہے اس لیے اس کو لانے والا خاتم الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور جس امت پر یہ اتاری گئی وہ خاتم الامم ہے اور لہذا لا محلہ اس کو بھی خاتم القتب ہونا چاہیے دوسری جگہ جہاں القتب کتابوں کا ذکر کرتا ہے وہاں ایک اشارہ پچھلی کتابوں کی طرف ہے قرآن ان سب کی تصدیق کرتا ہے کہ ان کا سارا پیغام درست تھا اس لیے کہ ہم ہی نے ان کو بھی اتارا تھا ہم اس پہلی بات کی آج تصدیق کرتے ہیں کہ وہ صحیح بات تھی اور آج بھی وہی بات کہتے ہیں جو پہلے کہی تھی گویا مصنف خود یہ کہہ رہا ہے اس آیت مبارکہ میں اگلی صفت یہ بتائی کہ قرآن ان کتابوں کی تصدیق کے ساتھ ساتھ محمن علی بھی ہے یعنی اس سابقہ کتاب یا کتابوں پر اس طرح حاوی ہے کہ اس کے جو بنیادی عناصر ہیں ان سب کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں اور گویا اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں عربی زبان میں بڑے جامع قسم کے الفاظ پائے جاتے ہیں جو مفہوم کو اس طرح ادا کرتے ہیں کہ کسی اور زبان میں وہ مفہوم اس جامعیت کے ساتھ ادا نہیں ہوگا مہائی من ان کہتے ہیں اس طرح حاوی ہو جانے کو جس طرح وہ مرغی کہ جب کوئی چیل یا کوا اس کے بچوں پر جھپٹنے لگے تو وہ پر پھیلا کر اپنے سارے بچوں کو اپنے اندر لے کر سمیٹ کر ایسے بیٹھ جاتی ہیں کہ کوئی بچہ اس کا باہر نہیں رہتا اور یوں وہ اپنے سب چوزوں کو اپنی حفاظت میں لے لیتی ہے اس کیفیت کو محمین کے لفظ سے ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت بھی قرآن میں محمن آتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو اس طرح اپنے قبضے اور حفاظت میں لیے ہوئے ہے کہ کوئی قوت ایسی نہیں ہے کہ اس کی کائنات میں دخل اندازی کر سکے یا خالق کائنات کے کام میں مداخلت کر سکے قرآن پاک کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے جس کا صاف مفہوم یہ ہے کہ قرآن پاک پچھلی آسمانی کتابوں میں دی گئی تعلیمات کا اس طرح محافظ ہے اور ان کے عطر اور جوہر کو اس نے اس طرح قبضے میں لیا ہوا ہے کہ کوئی اس میں دخل اندازی کر کے اس کو مٹا نہیں سکتا لوگوں نے تورات کو مٹا دیا انجل کو مٹا دیا دیگر کتابوں میں ملاوٹیں کر دی لیکن تورات میں کیا تھا آج ہمیں معلوم ہے یا اس لیے کہ حضرت موسا علیہ السلام نے جو کچھ کہا وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے زبور میں جو پیغام دیا گیا تھا وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تعلیم کیا تھی اور چونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تعلیم کیا تھی اور قرآن مجید محفوظ ہے لہذا ان ساری کتابوں کی بنیادی تعلیم بھی محفوظ ہے یوں ہر نبی نے جو تعلیم دی وہ قرآن میں محفوظ کر دی گئی قرآن میں جو بار بار کہا گیا کہ فلاں نبی کا ذکر کرو فلاں نبی کا ذکر کرو یہ اس لیے نہیں ہے کہ بلا وجہ قصے سنانے مقصود ہے بلکہ یہ بات ذہن نشین کرانا مقصود ہے کہ ہر علاقے میں ہر زمانے میں ہر نبی نے یہی بنیادی تعلیم دی ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہیں اسی طرح آخرت رسالت اور مکار میں اخلاق کے متعلق ایک جیسی تعلیم دی گئی اس لیے الکتاب کا لفظ قرآن پاک کے لیے بھی استعمال ہوا اور پہلی تمام آسمانی کتابوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب وہ واحد کتاب ہے جو پچھلی تمام آسمانی کتابوں کے خلاصے کی حیثیت رکھتی ہے اب اس کتاب کے بعد کسی کتاب کی ضرورت باقی نہیں رہی اس لیے کہ پرانی سب کتابیں مٹ کر ختم ہو گئی اب ان پرانی کتابوں کی ہمیں کوئی ضرورت باقی نہیں رہی جو کچھ ہے وہ اب اس کتاب میں موجود ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب یہی واحد کتاب ہے جو ان ساری کتابوں کے قائم مقام کی حیثیت رکھتی ہے اب ان کتابوں کے صرف نام اور حقیقت پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جب وہ اتاری گئی تھی تو وہ صحیح تھی اور جس زمانے کے لیے وہ اتاری گئی تھی اس وقت تک کے لیے صحیح تھی ان سب کی تعلیم تصدیق اور خلاصے کے طور پر اب الکتاب یعنی قرآن مجید میں موجود ہے یہ ہے مفہوم الکتاب کا جو قرآن پاک کے نام کے طور پر کئی مقام پر آیا ہے نمبر تین الفرقان اس کتاب کا تیسرا اہم اور معنی خیز نام الفرقان ہے سورہ فرقان کا آغازی اس اعلان سے ہوتا ہے تبارک نزل الفرقان عبده وہ ذات انتہائی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر الفرقان نازل فرمائی عربی زبان میں فرقان مستر کا وزن ہے اور عربیت کے قاعدے سے اگر مستر کے وزن کو کسی صفت کے مفہوم میں استعمال کیا جائے تو اس میں دوام اور تسلسل کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے لغوی اعتبار سے فارق اور فاروق سے مراد وہ چیز یا وہ فرد ہے جو کوئی سی دو چیزوں کے درمیان فرق کرتا ہو فاروق میں مبالغے کا مفہوم بھی موجود ہے اور اصطلاحاً فاروق سے مراد وہ ہستی یا شخصیت ہے جو حق اور باطل میں فرق کر دے جو جھوٹے اور سچے کو الگ الگ کر دے جو کھرے اور کھوٹے کو جدا جدا کر دے فرقان کا بھی یہی مفہوم ہے لیکن اس میں مبالغے کے ساتھ ساتھ دوام اور تسلسل کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے لہذا فرقان کے معنی ہے وہ چیز جو حق و باطل میں دائمی طور پر تمیز کر سکے اور کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کر کے یہ بتا سکے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے وہ فرقان سے مراد وہ دائمی کسوٹی ہے جو پرکھ کر یہ بتا سکے کہ سونا کھرا ہے کہ کھوٹا قرآن مجید نہ صرف فرقان ہے بلکہ الفرقان ہے یعنی وہ واحد اور مخصوص کسوٹی جو اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں الفرقان کے آ جانے کے بعد اب کسی فارق یا کسی اور فرقان کی ضرورت نہیں رہی اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حق و باطل کی واحد کسوٹی یہی الفرقان ہے اب یہی الفرقان وہ المیزان ہے جس پر تول کر دیکھا جائے گا کہ کون اس پر پورا اترتا ہے اور کون ہلکا ثابت ہوتا ہے اب جو کچھ اس دائمی کسوٹی کی پرکھ پر پورا اترتا ہے وہ صحیح اور قابل قبول ہے اور جو پورا نہیں اترتا وہ غلط اور ناقابل قبول ہے یہ ایک فولادی چوکٹھا ہے جس سے کسی بھی چیز کا صحیح اور مکمل ہونا جانچا جائے گا جو جتنا پورا ہے اتنا مکمل ہے اور جو جتنا چھوٹا ہے اتنا کھوٹا ہے یہ سارے مفاہیم الفرقان کے لفظ میں شامل ہیں نمبر چار الذکر اس کتاب کا چوتھا نام الذکر ہے ذکر کے معنی یاد دہانی کے ہیں قرآن پاک میں کئی آیات میں قرآن مجید کو الذکر کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے صورت الحجر میں جہاں قرآن پاک کی حفاظت کا ذکر ہے وہاں ہی کا نام استعمال فرمایا گیا ہے ارشاد ہوتا ہے ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن حکیم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ذکر یعنی یاد دہانی کا لفظ اپنے اندر بڑی معنویت رکھتا ہے اگر آپ پہلی مرتبہ کسی کو کوئی خط لکھیں یا پہلی مرتبہ کسی سے کوئی سوال مطالبہ یا درخواست کرے تو آپ اس کو یاد دہانی کے لفظ سے تعبیر نہیں کرتے یاد دہانی اس صورت میں ہوتی ہے جب آپ وہ بات پہلے کہہ چکے ہو کوئی بات تحریر یا خط اگر ایک بار بھیجا جا چکا ہو اور اس پر عمل نہ ہوا ہو یا اس کو غلط سمجھا گیا ہو یا اس میں کسی نے رد و بدل کر دی ہو یا وہ سابقہ تحریر سرے سے گم ہو گئی ہو تو پھر یاد دہانی کی ضرورت پیش آتی ہے قرآن مجید اس اعتبار سے ایک یاد دہانی کی حیثیت رکھتا ہے کہ وہ پچھلی تمام کتابوں کی آخری حتمی قطعی اور مکمل یاد دہانی ہے قرآن مجید چونکہ دوسری تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور قرآنی وہی کو سابقہ کتابوں کی وہی کا ہی تسلسل قرار دیتا ہے اس لیے اس کی نوعیت دین کی بنیادی تعلیمات کے لیے ایک یاد دہانی ہی کی ہونی چاہیے پہلے کہا جا چکا ہے کہ قرآن مجید پچھلی تمام آسمانی کتابوں کے بنیادی اور اساسی پیغام پر حاوی ہے قرآن کا یہ حاوی ہونا خود ایک مسلسل یاد دہانی کی حیثیت رکھتا ہے ذکر کے معنی یاد دہانی کے علاوہ کسی چیز کو زبانی یاد کرنے کے بھی آتے ہیں قرآن مجید اس اعتبار سے بھی ذکر ہے کہ دیگر آسمانی کتابوں کے برعکس یہ واحد کتاب ہے جس کو حفاظت کی خاطر کروڑوں انسانوں نے کاغذی سفینوں کے ساتھ ساتھ سینوں میں بھی محفوظ رکھا قرآن مجید کے علاوہ دنیا کی تاریخ میں کوئی اور ایسی کتاب نہیں ہے جس کو اس محبت عقیدت احترام اہتمام اور انتظام سے لاکھوں اور کروڑوں انسانوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہو اس مفہوم کے اعتبار سے بھی اگر کسی کتاب پر ذکر کا لقب صادق آ سکتا ہے تو وہ یہی کتاب حکیم ہے یہ چار تو وہ نام ہیں جو قرآن میں جا بجا آئے ہیں اور اس کتاب کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں اس کے علاوہ بہت سے صفاتی نام بھی ہیں جو وقتاً فوقتاً قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں اور اس کتاب کی مختلف حیثیتوں کو اور مختلف صفتوں کو اجاگر کرتے ہیں مثال کے طور پر کتاب اللہ کے لیے عظیم کا لفظ آیا ہے مجید حکیم اور دوسری بہت سی صفات آئی ہیں جن کا اندازہ سینکڑوں میں ہے یہ ساری قرآن کی صفتیں ہیں یعنی یہ وہ کتاب ہے جو سراپا حکمت و دانائی ہے جو عظیم الشان ہے جو بزرگی اور برتری والا ہے اس طرح دیگر صفات قرآن مجید کی مختلف حیثیتوں اور اوصاف کو بیان کرتی ہیں قرآن پاک کا موضوع دنیا کی ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی موضوع ضرور ہوتا ہے کوئی کتاب معاشیات کی کتاب کہلاتی ہے کوئی سائنس کی کوئی تاریخ یا جغرافیہ کی اس عام بات سے قرآن مجید جیسی اہم ترین کتاب کیوں کر مستثنا ہو سکتی ہے لہذا بجا طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کا موضوع کیا ہے یہ کس موضوع کی کتاب ہے کیا آپ قرآن کو فلسفے کی کتاب قرار دیتے ہیں ظاہر ہے کہ نہیں اگرچہ اس کتاب میں فلسفے کے بہت سے مسائل زیر بحث آئے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ فلسفے کی کتاب نہیں ہے کیا پھر قرآن پاک معاشیات کی کتاب ہے اس میں بہت سے بنیادی معاشی مسائل کا حل بتایا گیا ہے دولت کی تقسیم کیوں کر ہو دولت کمائی کیسے جائے تقسیم دولت کے بارے میں ریاست کی ذمہ داریاں کیا ہے ان مباحث کے باوجود ماہرین معاشیات کی نظر میں قرآن پاک بہرحال معاشیات کی کتاب نہیں ہے کم از کم اس انداز کی معاشیات کی کتاب نہیں ہے جس انداز کی معاشیات کی کتابیں عام طور پر ہوتی ہیں اسی طرح یہ قانون کی کتاب بھی نہیں ہے نہ قانون کا کوئی طالب علم فنی مفہوم میں اس کو قانون کی کتاب قرار دیتا ہے اس لیے کہ اس میں نہ قانونی اصطلاحات ہے اور نہ قانون وقفہ کی فنی زبان اس میں استعمال کی گئی ہے اگرچہ اس میں قانون کے بہت سے پیچیدہ مسائل حل کیے گئے ہیں در حقیقت غور کیا جائے تو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ قرآن پاک ان علوم و فنون میں سے فنی طور پر کسی علم کی کتاب نہیں ہے اس کو نہ ہم قانون کی کتاب کہہ سکتے ہیں نہ معاشیات کی نہ فلسفے کی نہ تاریخ کی اور نہ نفسیات کی اگرچہ ان تمام علوم کے بنیادی مسائل کا جواب اس کتاب میں موجود ہے ہاں اس کو ہم کتاب ہدایت کہہ سکتے ہیں جو ان موضوعات پر پائی جانی والی ساری کتابوں کے لیے رہنما اور کسوٹی کی حیثیت رکھتی ہے مندرجہ بالا اور دیگر بہت سے موضوعات پر لکھی جانے والی ہر وہ کتاب جو اس کتاب ہدایت کے مطابق ہے وہ سچی کتاب ہے اور ہر وہ کتاب جو قرآن پاک سے متعارض ہے وہ جھوٹی کتاب ہے لیکن یہ سوال پھر بھی برقرار رہتا ہے کہ اس کتاب ہدایت کا اپنا موضوع کیا ہے اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے جب ہم قرآن مجید پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کا اپنا موضوع ہے اس دنیاوی زندگی میں انسان کا کردار اور انسان کی آخری اور اخروی منزل مقصود یہ چیز قرآن پاک کا بنیادی مضمون ہے یعنی اس بات کی وضاحت و تشریح کہ اس زندگی میں انسان کی ذمہ داری اور بالآخر اس کی وہ منزل مقصود جہاں اس کو جانا ہے وہ کیا ہے اور وہاں کیسے پہنچا جائے قرآن پاک شروع سے لے کر آخر تک بالواسطہ یا واسطہ اسی اسی ایک موضوع سے بحث کرتا ہے کہ انسان کیا ہے کہاں سے کیوں اور کیسے آیا ہے اور بالآخر اس سے کہا جانا ہے اس کی ذمہ داریاں کیا ہے اس سے کیا کرنا چاہیے اس ایک سوال کا جو بہت سے سوالوں کا مجموعہ ہے جواب دینے کے لیے قرآن پاک زندگی کے تمام مسائل سے بحث کرتا ہے اس بنیادی سوال کا جواب دینے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ انسان کی آئلی زندگی خاندانی زندگی اس کی معاشرتی زندگی اس کی معاشی زندگی اس کے معاملات اس کے کاروبار اس کی سیاسی زندگی غرض انسان کی زندگی کے ہر پہلو سے بحث کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ وہ خاندان معیشت معاشرے اور حکومت کا کاروبار کس طرح چلائے ان پہلوؤں میں پیش آنے والے تمام سوالات سے بحث کی جائے جنگ کے حالات ہو تو اس کا رویہ کیسا ہو امن کے دوران اس کا رویہ کیا ہو غرض انسانی زندگی کے ہر پہلو پر غور کرنے کی ضرورت اس میں پیش آئے گی اس لیے قرآن پاک میں ان سارے مسائل سے جن کی ضرورت اس بنیادی سوال کا جواب دینے کے لیے پڑتی ہے بحث کی گئی ہے لہٰذا قرآن مجید میں انسانی زندگی سے بحث کرنے والے تمام علوم و فنون کی بنیادیں موجود ہیں اس کتاب کا اصل ہدف یہ ہے کہ انسان کسی طرح کامیاب طریقے سے منزل مقصود پر پہنچ جائے اس لیے اس اصل ہدف کے تقاضوں اور ضروریات کے مطابق اس کتاب میں سائنس کی معلومات بھی ملتی ہے معاشیات اور دوسرے بہت سے علوم کی تعلیم سے متعلق سوالات جن کی رستے میں ضرورت پیش آئے گی ان سب کا جواب دیا گیا ہے لیکن اس کتاب کے اسلوب میں اور دوسرے تمام علوم و فنون کے انداز میں ایک نمایاں فرق ہے مثلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس بھی ان سوالوں کا جواب دے سکتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلسفہ بھی ان سوالوں کا جواب دے سکتا ہے کہ انسان کہاں سے آیا کیوں آیا اور اس کو بالآخر کہاں جانا ہے اور قرآن پاک بھی ان سوالوں کا جواب دیتا ہے ذرا غور سے دیکھے تو واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن پاک کے جواب میں اور باقی تمام فلسفوں اور نظاموں کی طرف سے دیے جانے والے جوابوں میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ دوسرے نظاموں اور فلسفوں میں توجہ کا مرکز انسان کا ماضی یعنی اس کا آغاز ہے وہاں بیشتر بحث اس بات پر ہوتی ہے کہ انسان کہاں سے آیا اور کیسے آیا یا زیادہ سے زیادہ یہ بحث ملتی ہے کہ اب یہاں اس کو کیا کرنا ہے آپ دیکھیں گے کہ انسان کے بارے میں سائنس کی نبے فیصد بحثیں یہی ہیں کہ انسان کہاں سے آیا ہے کوئی بندر پر تحقیق کر رہا ہے کوئی بن مانس پر تحقیق کر رہا ہے غرض آغاز کے متعلق لوگ ہزاروں سال سے بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں اسے سائنس کو بہت کم بحث ہوتی ہے کہ یہاں انسان کو کیا کرنا چاہیے اور اس سے تو شاز و نادر ہی کسی کو بحث ہوتی ہے کہ انسان کو بالآخر کہاں جانا ہے اور جہاں جانا ہے وہاں کامیابی کیسے حاصل کی جائے اس اصل سوال سے ان میں سے کسی کو بحث نہیں ہوتی نہ سائنس کو نہ سماجیات کو اور نہ بشریات کو آپ غور کرے کہ آخر یہ چیز ہمارے لیے کیا عملی افادیت رکھتی ہے کہ انسان کہاں سے اور کیسے آیا قرآن نے بھی اس سوال کا جواب دیا ہے لیکن اس کو بنیادی مسئلہ نہیں بنایا ایک واضح اور سادہ جواب دینے پر اکتفا کیا ہے اور تفصیلات کو غیر ضروری قرار دے کر چھوڑ دیا ہے لیکن زیادہ توجہ اس پر دی گئی ہے کہ لیکن زیادہ توجہ اس پر دی ہے کہ اب انسان کو یہاں کیا کرنا چاہیے اس سے آپ آگے کہاں جانا ہے اور اپنے سفر کو کیسے مکمل کرنا ہے یہ ایک واضح بات ہے کہ ہم میں سے کسی کا آغاز بھی ہمارے اپنے قبضے میں نہیں ہے جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں آتے ہم میں سے کوئی بھی اپنے آزادانہ فیصلے یا مرضی اور اختیار سے اس دنیا میں نہیں آیا کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا تھا کہ میاں تمہیں اس دنیا میں بھیجوں یا نہ بھیجوں نہ اللہ تعالی نے پوچھا نہ میرے ماں باپ نے پوچھا مجھے تو اس دنیا میں آنے کا شعور بھی پیدائش کے کئی سال بعد ہوا اب بھی اگر کوئی انسان چاہے کہ وہ اس دنیا میں آنے یا نہ آنے کا خود فیصلہ کر لے تو یہ بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے لہٰذا جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے ہم اس کے آغاز کے متعلق بہت سی تفصیلات جان کر بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے اس لیے کہ آئندہ بھی لوگ اس دنیا میں آتے رہیں گے اور وہ بھی اسی بے اختیاری سے ہی آئیں گے اس لیے انسان کے آغاز پر بہت زیادہ غور و فکر کرنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے توجہ وہاں دینی چاہیے جو ہمارے اختیار میں ہو آئندہ کامیابی کی منزل کا حصول میرے اختیار میں بھی ہے اور آپ کے اختیار میں بھی ہے اگر میں کامیابی سے اپنی منزل پر پہنچنا چاہوں تو اللہ نے مجھے اس کے لیے وسائل دیے ہیں اور میں ایسا کر سکتا ہوں مجھے اختیار بھی دیا ہے اسباب بھی پیدا کیے ہیں اور حالات بھی فراہم کیے ہیں یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک نے اس چیز پر زور دیا جو ہمارے اختیار میں ہے ہم اس کو بنا بھی سکتے ہیں اور برباد بھی کر سکتے ہیں سنوار بھی سکتے ہیں اور بگاڑ بھی سکتے ہیں یہ ہے فرق قرآن پاک اور باقی کتابوں میں قرآن پاک مستقبل کی بات کرتا ہے جسے انگریزی میں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کا اسلوب فیوچر اورنٹیڈ ہے یعنی نظر بے مستقبل باقی علوم و فنون کا اسلوب پاسٹ اورنٹیڈ ہے یعنی نظر بے ماضی صرف ماضی میں جھانکتے رہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا اگر مستقبل سے نظر ہٹ جائے جو آپ کے بس میں ہے اور اس کا بنانا اور بگاڑنا دونوں آپ کے اختیار میں ہے تو زندگی کا توازن بگڑ جاتا ہے اس مضمون کو اقبال نے بہت عمدہ اسلوب اور بلیگ الفاظ میں بیان کیا ہے خرد مندو سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے تو گویا ابتدا کی ایک حد سے زیادہ فکر کرنا غیر ضروری ہے فکر انجام کی کرنی چاہیے فکر انجام کی کرنی چاہیے قرآن پاک میں بھی آپ کو جا بجا ملے گا للمتقین انجام تو پرہیزگاروں کا ہی ہے جس کا ہدف یہی سبق دینا ہے کہ اصل مقصود مسلمان کی آخرت کی زندگی ہے اسی کو منزل مقصود سمجھنا چاہیے موضوعات قرآنی چنانچہ قرآن نے اس حقیقت کو ذہنشی کرانے کے لیے جو مباحث اختیار کیے ہیں ان کو ہم پانچ بنیادی موضوعات یا عنوانات میں تقسیم کر سکتے ہیں یہ عنوانات قرآن پاک میں ہر جگہ بکھرے ہوئے ہیں اور حسب ضرورت و مواقع اجمال اور تفصیل دونوں کے ساتھ بیان ہوئے ہیں قرآن پاک کی ہر منزل میں ہر صورت میں حتیٰ کہ بیشتر آیات میں یہ پانچ موضوعات براہ راست یا بالواسطہ نظر آئیں گے یہ موضوعات اس ایک سوال کے پانچ مختلف پہلو سے بحث کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ چھوٹے چھوٹے مباحث بھی ہے جو انہی پانچ مباحث کے نتیجے کے طور پر قرآن پاک میں پھیلے ہوئے ہیں وہ پانچ بنیادی مباحث یہ ہے نمبر ایک عقائد نمبر دو احکام نمبر تین اخلاق نمبر چار ایام اللہ نمبر پانچ حیات بعد الممات یعنی موت کے بعد زندگی نمبر دو احکام قرآن پاک کا دوسرا اہم مبحث احکام ہے قرآن مجید میں جو نسخہ کیمیا لے کر آیا ہے اس کا سب سے بڑا مقصد انسان کو دنیاوی زندگی میں کامیابی کے ساتھ ساتھ اخروی زندگی میں بھی کامیاب و کامران بنانا ہے دنیاوی کامیابی کے لیے قرآن مجید میں عموماً صلاح کی اور اخروی زندگی میں کامیابی کے لیے فلاح کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے صلاح و فلاح کے لیے ضروری ہے کہ انسانی زندگی کسی قاعدے اور ضابطے کے تحت منظم ہو قرآن مجید نے جو تفصیلی ضابطۂ زندگی عطا فرمایا ہے وہ زندگی کے تمام پہلوؤں کو منظم کرتا ہے انسان اپنی روزمرہ زندگی میں جو کچھ کرتا ہے اس کو صحیح خطوط پر منظم اور استوار کرنے کے لیے قرآن پاک میں ضروری اور بنیادی احکام دیے گئے ہیں انسان اپنی ذاتی خاندانی معاشرتی اقتصادی اجتماعی سیاسی اور بین الاقوامی زندگی میں جو کچھ کرتا ہے اس کو مفید نتیجہ خیز اور بہتر بنانے کے لیے قرآن پاک نے جا بجا ہدایات دی ہیں قرآن پاک کی ان آیات کا جن میں اس طرح کے احکام بیان کیے گئے ہیں جائزہ لیا جائے تو پتہ چلے گا کہ کتاب الہی نے انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا جس کے بارے میں ہدایات نہ دی ہو قرآن پاک کے یہ احکام معاشرتی ہدایات اور اجتماعی رہنمائی پر بھی مشتمل ہے اور قانونی اصول و ضوابط پر بھی اول ذکر پر عمل درآمد کا ذمہ دار خود انسان کا ضمیر اور قوت محرکہ اللہ کے حضور جواب دہی کا احساس ہے مزید برآ معاشرتی دباؤ بھی انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ ان ہدایات پر کاربند رہے ثانی و ذکر احکام کی نویت قانونی ضوابط کی ہے جن پر عمل درآمد جہاں فرد کی ذمہ داری ہے وہی کچھ حدود کے اندر ریاست کی ذمہ داری بھی ہے قرآن مجید کی یہ آیات جن کو آیات احکام کہا جاتا ہے اکثر و بیشتر عمومی ہدایات پر مشتمل ہے قرآن مجید نے تفصیلات سے تعرض نہیں کیا اس لیے کہ تفصیلات کا تعلق حالات اور زمانے کے تقاضوں سے ہوتا ہے یہ امت کے اہل علم و دانش اور فقہ اسلام کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ وہ اشتہاد اور اجماع کے اصولوں سے کام لے کر قرآن مجید کی عمومی ہدایات بنیادی احکام اور اصولوں کو سامنے رکھ کر اسوہ حسن کی روشنی میں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے حالات و زمانے کے مطابق تفصیلات طے کرے قرآن مجید کی آیات احکام کی تعداد نسبتاً قلیل ہے قرآن مجید کی چھ ہزار سے زائد آیات ہیں قرآن مجید کی چھ ہزار سے زائد آیات میں تین سو کے لگ بھگ آیات ایسی ہیں جن کو آیات احکام کہا جاتا ہے یہ تین سو آیات وہ ہے جن میں براہ راست فقی احکام اور قانونی اصول بیان فرمائے گئے ہیں ان کے علاوہ کچھ اور آیات سے بعض اہل علم نے بلا واسطہ احکام کا استعمال کیا ہے یہ آیات جن سے بلا واسطہ احکام کا استعمال ہوا ہے دو سو کے قریب ہے یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ساری آیات احکام مجموعی طور پر پانچ سو سے زائد نہیں ہے یہ تعداد قرآن مجید کی کل آیات کے تیرہویں حصے کے قریب قریب ہے پھر آیات احکام میں بھی زیادہ زور جن دو پہلو پر دیا گیا ہے وہ عبادات اور خاندانی زندگی ہیں اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ آیات احکام کی ایک تہائی تعداد عبادت کے بارے میں ہے اور ایک تہائی خاندانی زندگی کے بارے میں ہے بقیہ ایک تہائی کا تعلق زندگی کے بقیہ پہلو سے ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن نے خاندانی زندگی کے تحفظ کو کتنی اہمیت دی ہے قرآن مجید نے ہر ایسی کوشش کو جس کا مقصد خاندان میں افتراق پیدا کرنا ہو شیطان کی سہرکاری قرار دیا ہے اور اس کو ایک کافرانہ عمل ٹھہرایا ہے قرآن مجید اگرچہ کلیات کی کتاب ہے اور اس میں عمومی احکام اور کلی ہدایات دی گئی ہیں لیکن اس کا اسلوب کسی قانون اصول قانون یا آئین و دستور کی فنی کتاب کا سا نہیں ہے اس کتاب میں عمومی قانونی ہدایات و کلیات کو جزوی مثالوں اور واقعات کے پردے میں بیان کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے قارئین کی علمی فکری اور ذہنی سطح بے شمار ہے اس لیے اس کا اسلوب ایسا ہے کہ اس کو ہر شخص اپنی سطح اور فہم کے مطابق سمجھ سکتا ہے قرآن مجید کے کلیات اور عمومی اصولوں کو حقائق زندگی کے پس منظر میں برتنے کا ڈھنگ سیرت اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے سنت قرآن مجید کی تشریح بھی کرتی ہے تفصیلات بھی بیان کرتی ہے اور مجملات قرآن کی تبعین بھی کرتی ہے اگرچہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست مستقل بذات احکام بھی دے سکتی ہے تاہم بعض بالغ نظر اہل علم کا کہنا ہے کہ سنت کے دیے ہوئے ہر حکم کی کوئی نہ کوئی اساس قرآن پاک میں موجود ہوتی ہے اور غور کرنے سے سامنے آ جاتی ہے نمبر تین اخلاق تیسرا اہم مبحث اخلاق ہے جس کا تعلق انسان کے قلبی احساسات اور تاثرات سے ہے انسان بعض چیزوں کو پسند کرتا ہے اور بعض کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہے جبکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جن سے اس کو شدید نفرت ہوتی ہے یہ پسندیدگی ناپسندیدگی اور نفرت انسان کے قلبی احساسات کی بنیاد پر ہوتی ہے یہ احساسات بعض اوقات اچھے ہوتے ہیں اور بعض اوقات خراب انسان کے احساسات اچھے ہو تو ہر چیز اس کو اچھی نظر آتی ہے احساسات خراب ہو تو انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے اور ہر چیز بگڑی ہوئی نظر آتی ہے ہم میں سے ہر ایک کو روز اس کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ خوش ہیں اور قلبی اور ذہنی کیفیت کے اعتبار سے انبساط کی حالت میں ہے تو آپ کو ہر چیز اچھی نظر آئے گی اور اگر خدا نخواستہ کوئی شخص آپ کو کوئی بری خبر سنا دے تو آپ کو سارا ماحول پزمردہ نظر آنے لگتا ہے گویا انسان کا دل اس کی جذباتی زندگی میں ایک بنیادی اہمیت رکھتا ہے جب تک اس کے قلبی احساسات ٹھیک رہتے ہیں اس کو ساری کائنات ٹھیک لگتی ہے اور اگر قلبی احساسات بگڑ جائے تو ساری کائنات بگڑی ہوئی لگتی ہے واقعہ یہ ہے کہ کائنات اپنی جگہ رہتی ہے وہ جیسی پہلے تھی ویسی ہی آج بھی ہے نہ وہ خوش ہوتی ہے اور نہ ناخوش نہ وہ مسرت سے مچلتی ہے اور نہ کسی وجہ سے گمناک ہوتی ہے یہ محض انسان کا دل ہے جو انسان کو کچھ کا کچھ دکھاتا ہے یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلاۃ وسلام نے فرمایا ان من الجسد الجسد مزگا انسد فسدت فسد الجسد القلب دیکھو انسان کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے جب تک وہ ٹھیک رہتا ہے سارا جسم ٹھیک رہتا ہے جو ہی وہ بگڑتا ہے سارا جسم بگڑ جاتا ہے اور یاد رکھو وہ لوتھڑا انسان کا دل ہے یہ بات حضور علیہ السلاۃ وسلام نے محض کسی طبی اور جسمانی مفہوم میں ارشاد نہیں فرمائی اگرچہ اس مفہوم میں بھی یہ بات بالکل درست ہے لیکن حضور علیہ السلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی اخلاقی اور روحانی مفہوم میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ انسان کے جذبات و عواطف اور احساس و کردار کی طرف ہے انسان جذباتی طور پر متوازن رہے تو اس کی پوری زندگی توازن کا نمونہ بنی رہتی ہے اور اگر کسی وجہ سے انسان جذباتی عدم توازن کا شکار ہو جائے تو پوری زندگی غیر متوازن ہو جاتی ہے اس سے صاف پتہ چلا کہ ایک کامیاب اور متوازن زندگی گزارنے کے لیے انسان کے قلبی احساسات کی درستی اور جذباتی توازن انتہائی اہمیت کی حامل چیز ہے قرآن مجید نے جا بجا ایسی ہدایات دی ہیں جو انسان کے احساسات کو متوازن اور جذبات کو معتدل رکھتی ہے انسان جذباتی تناؤ کا شکار جن اسباب سے ہوتا ہے ان میں سے ایک ایک کا قرآن پاک میں علاج کیا گیا ہے بعض اوقات مال و دولت کی فراوانی اقتدار و اختیار حسن و جمال طاقت و قوت اور ایسی ہی دوسری مادی نعمتیں انسان کا توازن بگاڑ دیتی ہے قرآن مجید نے جا بجا یاد دلایا کہ یہ چیزیں جہاں خالق کائنات کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے وہاں یہ ایک آزمائش کی حیثیت بھی رکھتی ہے اگر ایک صاحب ایمان ان میں سے ہر نعمت کے ملنے پر شکر کا رویہ اختیار کرے تو وہ بہکنے سے محفوظ رہتا ہے شکر کا رویہ نہ ہو تو ان نعمتوں کا نشہ انسان کو بہکا دیتا ہے اور وہ توازن کی راہ راست سے بھٹک کر عدم توازن کی سنگلاخ پگڈنڈیوں میں نکل جاتا ہے اور پھر جتنا وہ اس راستے پر بڑھتا چلا جاتا ہے اس کے عدم توازن میں اضافہ اور زندگی کی ناکامیوں میں زیادتی ہوتی جاتی ہے اسی طرح اگر آزمائش کی گھڑیوں میں انسان ہمت ہار جائے اور صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دے تو بھی وہ بہت جلد عدم توازن کا شکار ہو جاتا ہے انسانی مزاج کی اس اہمیت کے پیش نظر قرآن مجید نے اپنی تعلیم کا ایک اہم حصہ اس پہلو کو بہتر اور منظم بنانے کے لیے خاص کیا ہے قرآن پاک کی یہ تعلیم جس کے لیے تزکیے اور احسان کی اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں انسان کے جذبات و احساسات کو متوازن اور منضبط رکھنے میں مدد دیتی ہے تقدیر پر ایمان محض ایک کلامی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ عقیدہ انسان کو ہر نازک اور بحرانی لمحے میں زیور اعتدال و توازن سے آراستہ رکھتا ہے قرآن مجید میں جاب جا اہل ایمان کو یہی درس دیا گیا ہے کہ زندگی میں آنے والی ہر قسم کی خوشی اور غمی سختی اور نرمی اچھائی اور برائی بیماری اور صحت کامیابی اور ناکامی فتح اور شکست گر سب کچھ اللہ کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے انسان کا کام صرف یہ ہے کہ حت المقدور جائز اسباب اور اور وسائل اختیار کرے نتیجے کو اللہ کی ذات پر چھوڑ کر اس کے فیصلے پر راضی رہے تقدیر پر ایمان کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ انسان ہما وقت ایک احساس حضوری کے ساتھ زندگی گزارے اور ہر لمحے یہ شعور دل میں بیدار رکھے کہ وہ خالق کائنات کی مسلسل نگرانی میں ہے نگرانی کا یہ احساس اس کو نہ صرف بہت سی برائیوں اور کمزوریوں سے محفوظ رکھتا ہے بلکہ عوامر الہی کی پابندی اور نواحی سے اجتناب میں ممدو و معاون ثابت ہوتا ہے حضوری کی یہ کیفیت جس کو حدیث پاک میں احسان کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے قرآن مجید میں جا احسان کی ہدایت دی احسان کی ہدایت کی گئی ہے اور احسان کرنے والوں کو اللہ کا محبوب بتایا گیا ہے قرآن پاک کی انہی ہدایات کی بنیاد پر اکابر اسلام نے تزکیے اور احسان کے اصول اور قواعد مرتب فرمائے اور ان کو ایک باضابطہ علم کی شکل دی علماء دین کا یہ مقدس گروہ جن کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کے ماہرین نفسیات قرار دیا ہے انسانی نفس اس کے رجحانات اور رغبات و مقاصد پر غور کرتا رہا ہے ان حضرات انسانی کمزوریوں کا پورا پورا احساس و ادراک کرتے ہوئے تزکیے اور احسان کے اصول کے لیے اور احسان کے حصول کے لیے بہت سی تدابیر تجویز فرمائی جن کو ایک جدا گانا فن کی صورت میں مرتب کر دیا گیا ہے یہ اور بات ہے کہ دیگر انسانی کاوشو کی طرح اس فن میں بھی بتقاض بشری بہت سا رتب و یابس بھی داخل ہو گیا ہے نمبر چار ایام اللہ قرآن پاک کا چوتھا بنیادی مبحث حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں ایام اللہ کہلاتا ہے ایام اللہ سے مراد اللہ کی سنت کے مطابق دنیا کی تاریخ میں مسلسل جاری رہنے والا نشیب و فراز ہے جس کے نتیجے میں افراد اور قوموں کے عروج و زوال کی مثالیں سامنے آتی رہتی ہیں قرآن مجید کا ہر طالب علم اس بات کو جانتا ہے کہ اس کتاب میں اقوام صادقہ اور انبیاء صادقین میں سے بہت سو کا تذکرہ کیا گیا ہے صورت الفاتحہ میں اللہ تعالی سے جو دعا کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالی ان لوگوں کے راستے پر چلائے جن پر اس نے انعام فرمایا اور ان لوگوں کے راستے سے محفوظ رکھے جن پر اس کا غضب نازل ہوا یا وہ راہ راست سے بھٹک گئے یوں کتاب الہی کے آغاز سے ہی اللہ کے مقبول بندو کا تذکرہ بھی شروع ہو جاتا ہے اور اللہ تعالی کے ناپسندیدہ لوگوں کا بھی پھر آگے چل کر قرآن پاک میں بڑی تفصیل سے جا بجا انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کے باغیوں کا ذکر بھی کم نہیں چنانچہ فرعون نمرود شداد حامان قارون اور ایسے ہی دوسرے لوگوں کا تذکرہ موجود ہے یہ تذکرہ کہیں نام لے کر کیا گیا اور کہیں نام لیے بغیر انبیاء علیہم السلام کے تذکرے میں ایک خاص قابل ذکر بات یہ ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں سے کم و بیش چھبیس کا تذکرہ قرآن پاک میں ملتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام میں سے چھبیس کا انتخاب کس بنیاد یا کس حکمت کے تحت کیا گیا اسی طرح جن ناپسندیدہ افراد کا ذکر ہے ان کا انتخاب کس بنیاد پر کیا گیا انبیاء علیہ السلام میں سے جن جن کے اسماء گرامی قرآن پاک میں آئے ہیں ان کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک بعض خاص اوصاف و امتیازات کی نمائندگی فرماتے ہیں مثال کے طور پر حضرت نو علیہ السلام دعوت دین میں استقلال اور تحمل کی نمائندگی فرماتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام صبر کی صفت کے مظہر ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ذات میں صفات زہد و فقر نمایاں ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذات میں شکر کا نمونہ ملتا ہے ان تمام اوصاف حمیدہ کے لیے چلتے پھرتے نمونے ان انبیاء علیہ السلام کی صورت میں قرآن پاک میں محفوظ کر دیے گئے ہیں قرآن مجید کا ایک قاری جب کتاب الہی کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے سامنے بار بار مجسم اچھائیوں اور سراپا خوبیوں کے نمونے نظر آتے رہتے ہیں ایک قاری یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالی جب کسی نیک بندے کو اقتدار سے نوازتا ہے تو اس کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے حضرت داؤد علیہ السلام کی سنت اس کے سامنے آ جاتی ہے جب اللہ تعالی کسی بندے کو مال و دولت اور انعامات کی فراوانی عطا فرماتا ہے تو اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا رویہ اپنانا چاہیے دین کی خاطر گھر بار اور وطن چھوڑنا ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوا پیش نظر رہتا ہے یوں اس کی نظر میں یہ مثال ہے اور نمونے ہر وقت تازہ رہتے ہیں اس کی آنکھوں کے سامنے انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہر وقت اس طرح رہتے ہیں جیسا وہ خود ان کا مشاہدہ کر رہا ہو سابقہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ایام اللہ کے ضمن میں قرآن مجید میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم واقعات بھی محفوظ کر دیے گئے ہیں قرآن مجید کا ہر قاری روحانی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں زندگی گزارتا ہے وہ چشم تصور سے بدر و حنین کے معرکے دیکھتا رہتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے ہجرت کے مناظر تازہ رہتے ہیں وہ غزوہ عہد میں صحابہ کرام ردوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پریشانی اور مشکلات کو محفوظ اور مشکلات کو محسوس کرتا رہتا ہے اور یوں وہ چشم تصور سے واقعات سیرت کو نہ صرف دیکھتا ہے بلکہ اس کو مسلسل محمیز ملتی رہتی ہے اس گہری اور مسلسل روحانی وابستگی اور چشم تصور کے ذریعے اور چشم تصور کے ذریعے سے اس مشاہدے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلام کے عقائد اور اخلاق اس کی طبیعت اور مزاج کا حصہ بن جاتے ہیں اور یوں انبیاء علیہ السلام کی سنت سے مسلسل رہنمائی حاصل کرتے رہنا اس کی فطرت ثانیہ بن جاتا ہے اس کے برعکس جن لوگوں نے غلط راستہ اختیار کیا ان کو کس انجام کا سامنا کرنا پڑا یہ بات بھی قرآن کے قاری کی نظروں سے اوجل نہیں ہونے پاتی قرآن مجید میں اس غرض کے لیے جن لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ان میں ہر ایک انحراف اور سرکشی کے ایک خاص انداز کی نمائندگی کرتا ہے اقتدار کے نشے میں انسان راہ راست سے بہک جائے تو کہاں جا کر دم لیتا ہے یہ چیز فراؤن کے انجام کی صورت میں سامنے آتی ہے مال و دولت کی بہتات کے نتیجے میں انسان راہ راست سے بھٹک جائے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ چیز قارون کے انجام سے پتہ چلتی ہے بعض اوقات انسان کے اپنے پاس نہ دولت ہوتی ہے نہ اقتدار لیکن اس کو کسی صاحب اقتدار کی مصاحبت میسر آ جاتی ہے شہر میں اس کی اپنی کوئی آبرو نہیں ہوتی لیکن شاہ کا مصاحب بن کر اتراتا پھرتا ہے اور یوں اس کا ذہن فساد کی آماج گاہ بن جاتا ہے اس کے لیے قرآن مجید میں فرعون کے مصاحب حامان کا تذکرہ کیا گیا ہے حامان فرعون کا مصاحب تھا اور صحبت شاہ اور صحبت شاہ نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا ان چیزوں کے ساتھ ساتھ بڑے لوگوں کی رشتہ داری بھی بعض اوقات انسان کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنتی ہے قرآن مجید نے مختلف رشتہ داریاں بیان کر کے یہ بتایا ہے کہ کسی کی محض رشتہ داری نہ انسان کو اچھا بنا سکتی ہے اور نہ برا اگر وہ خود اچھا یا برا نہ بننا چاہے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں مختلف مشہور اور بڑی شخصیتوں کے رشتہ داروں کا تذکرہ بھی اس سیاق و سباق میں کیا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ اللہ کے باغیوں کی فہرست میں کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام قریبی اعزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور اسلام کے سابقین اولین میں شامل ہوئے البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بدنصیب چچا ابو لہب تھا جو اس فہرست میں شمولیت کا مستحب ٹھہرایا گیا اچھے لوگوں کے نالائق رشتہ داروں کے ساتھ نالائق لوگوں کے اچھے رشتہ داروں کا بھی ذکر کیا گیا ہے چنانچہ فراؤن کی تمام تر گمراہیوں اور سرکشوں کے باوجود اس کی اہلیہ جناب آسیہ تقوا اور دینداری کے بہت بلند معیار پر فائز رہی اور ان کو نیکی اور اخلاص کی ایک لازوال مثال کے طور پر بیان کیا گیا یہ تمام واقعات و تفصیلات عبرت اور سبق آموزی کی خاطر بیان کیے گئے ہیں اس لیے ان کا صرف اتنا حصہ بیان کرنے پر اکتفا کیا گیا جو سبق آموزی کے لیے مفید اور ناگزیر تھا ان واقعات کی وہ تفصیلات جو سبق آموزی کے لیے ضروری نہ تھی نظر انداز کر دی گئی اس لیے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے یہ کوئی تاریخ یا آثار قدیمہ کی کھتونی نہیں ہے یہ کوئی تاریخ یا آثار قدیمہ کی کھتونی نہیں قرآن مجید کا آخری بنیادی مبحث مرنے کے بعد دوسری زندگی کے حالات اور ان کی تفصیلات ہیں ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ مضمون عقائد سے تعلق رکھتا ہے اس لیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا تعلق عقیدہ آخرت ہی سے ہے لیکن چونکہ قرآن نے اس مضمون کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے اس لیے علماء کرام اور مفسرین نے اس کو ایک جدا گانا مبحث قرار دیا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکیر بالموت وما بعد الموت کی اصطلاح اختیار فرمائی ہے واقعہ یہ ہے کہ حیات بعد الموت کی تفصیلات بیان کرنے ان کو ذہن نشین کرانے اور عقید آخرت کو اہل ایمان کے رگوپے میں سمود دینے میں کوئی اور مذہبی کتاب قرآن مجید کا مقابلہ نہیں کر سکتی قرآن مجید نے جس تفصیل اور باریک بینی کے ساتھ قیامت کے مناظر کی نقشہ کشی کی ہے وہ نہ صرف مذہبی لٹریچر کی تاریخ میں بلکہ ادبیات عالم میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے نہ صرف مسلمان علماء بلکہ غیر مسلم اہل علم نے بھی قرآن پاک کے اس پہلو کو اپنی تحقیق کا موضوع بنایا ہے بیسویں صدی کے مسلمان اور ادیبوں اور محققین میں مصر کے سید قطب شہید کا نام اس معاملے میں بڑا نمایاں ہے انہوں نے اپنی کتاب مشاہد القیام فی القرآن میں قرآن پاک کے اس پہلو پر انتہائی عالمانہ اور ادیبانہ انداز سے گفتگو کی ہے روز قیامت کے مناظر و مشاہدہ قرآن مجید کی ابتدائی صورتوں سے لے کر آخر تک پھیلے ہوئے ہیں ان میں سکرات موت کا تذکرہ بھی ہے مرنے کے بعد عالم برزق کے سوال و جواب قبر کی کیفیات و تجربات مرنے والے کے روحانی احساسات سے لے کر جنت اور دوزخ کے مناظر تک ہر ہر مرحلے کی جھلکیاں موجود ہیں یوں تو یہ مضمون قرآن مجید کے ہر حصے میں ملتا ہے لیکن مکی صورت اس معاملے میں خاص طور پر قابل ذکر ہے مکی صورت یوں بھی اپنے غیر معمولی زور بیاں خطیبانہ اسلوب اور اثر انگیزی میں ممتاز ہے یہ اسلوب یہ انداز اور یہ اثر انگیزی مناظر قیامت کے ضمن میں سہ آتشہ بلکہ چہار آتشہ ہو جاتی ہے یہ ممکن نہیں کہ کوئی صاحب ایمان عربی زبان کی فہم رکھتا ہو اور قرآن مجید کے مضامین سے واقف ہو ان آیات کو پڑھے اور ان سے اثر نہ لے ایسے واقعات سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ہیں کہ اللہ کے نیک بندے آیات قیامت کو پڑھ کر یا سن کر تڑپ تڑپ گئے بے قابو ہو گئے اور دہاڑے مار مار کر رو پڑے ایسے واقعات بھی لاتعداد ہے جن میں آیات قیامت کو پڑھنے یا سننے والے بے ہوش ہو کر گر پڑے ایسی مثالیں بھی ہے کہ بعض حساس اور تقوی شعار بزرگ تمام رات ایک ہی آیت کو دہراتے رہے یہی ان آیات کا مقصد ہے اور شاید اسی لیے یہ خصوصی انداز اس مضمون کے ضمن میں اختیار فرمایا گیا ہے یہ ہے وہ پانچ بنیادی مباحث و مضامین جن سے قرآن پاک میں بیشتر آیات اور صورتوں میں بالواسطہ یا بلا واسطہ کلام کیا گیا ہے ان میں سے ہر مضمون کا تعلق قرآن مجید کے اصل مقصد اور نفس مضمون سے ہے جس کا اوپر ذکر کیا گیا نزول قرآن نجمن نجمن کیوں اتنی بات تو قرآن مجید کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ یہ کتاب دنیا کی دوسری تمام مذہبی کتابوں سے کئی اعتبار سے مختلف ہے اس کا اسلوب انداز بیاں اور طرز استدلال اتنا منفرد ہے کہ دوسری تمام مذہبی کتابوں کے متن اور عبارت سے قرآن مجید کا متن اور عبارت واضح طور پر مختلف نظر آتے ہیں ان امتیازی اوساف میں ایک اہم وصف قرآن پاک کا انداز نزول ہے انداز نزول کے اعتبار سے قرآن مجید اور دوسری آسمانی کتابوں میں دو اعتبار سے بڑا فرق پایا جاتا ہے یہ فرق بڑی بنیادی اہمیت کا حامل ہے اتنی بنیادی اہمیت کے اس فرق کی وجہ سے قرآن مجید کو دوسری تمام آسمانی کتابوں پر ایک نمایاں فضیلت اور برتری حاصل ہے قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمانے کا ارادہ کیا تو ان کو ایک ماہ کے اعتقاف کے لیے تور سینا پر بلایا اور پھر اس میں دس دن کی توسیع خود فرمائی اور چالیس دن کے اعتقاف کے بعد ان کو پوری کی پوری تورات تختیوں کی شکل میں لکھی ہوئی دے دی حضرت مسا علیہ السلام ان تختیوں کو لے کر آ گئے اور اپنی قوم کے سامنے پیش کر دیا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ تختیاں سونے کی تھی کچھ کا خیال ہے کہ وہ پتھر کی تھی بہرحال ہمارے موضوع کے لحاظ سے یہ ایک غیر متعلق بات ہے یہ تختیہ یعنی الواح جس چیز پر بھی لکھی ہوئی تھی حضرت موسا علیہ السلام کو دے دی گئی اور انہوں نے وہ تختیہ لا کر اپنی قوم کو دے دی اس طرح قوم موسا نے تورات کے پیغام کو حاصل کر لیا اور اس کو پڑھنے پڑھانے میں لگ گئے وہ تختیہ طویل عرصے تک نسل بعد نسل بنی اسرائیل میں چلتی رہیں بنی اسرائیل کی تاریخ میں بہت سے نشیب و فراز آتے رہے ایک مرحلہ ایسا آیا کہ یہودیوں کو زبردست تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑا ان کی سلطنت ختم ہوئی ان کے لاکھوں آدمی موت کے گھاٹ اتارے گئے انہی ہنگاموں میں تورات کی تختیاں ضائع ہو گئی اور پھر تورات دنیا سے مٹ گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی گئی تو انجیل کو جس شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا گیا اس کی شکل قرآن مجید اور تورات دونوں سے مختلف تھی انجیل کے نزول کی صورت وہ نہیں تھی جو قرآن مجید کی یا تورات کی تھی بلکہ انجیل کی حیثیت قریب قریب وہ تھی جو مسلمانوں میں حدیث قدسی کو حاصل ہے حدیث قدسی علم حدیث کی اصطلاح میں اس حدیث کو کہتے ہیں جو در اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اور اللہ تعالیٰ ہی کا براہ راست کلام جو حضور علیہ السلاۃ وسلام کے ذریعے ہم تک پہنچا ہو لیکن حضور علیہ السلاۃ وسلام نے اس کو اپنے الفاظ میں بیان فرمایا ہو تو وہ حدیث قدسی ہے مثلا ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا جب میرا بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک گز آگے بڑھتا ہوں جب میرا بندہ آہستہ سے میری طرف آتا ہے تو میں لپک کر اس کی طرف بڑھتا ہوں بندہ آہستہ سے میری طرف دوڑ کر آتا ہے تو میں اور تیز دوڑ کر اس کے پاس جاتا ہوں یہ اللہ تعالی کا کلام ہے اور اسی کی طرف سے ارشاد ہو رہا ہے لیکن یہ قرآن پاک نہیں ہے اس لیے کہ قرآن پاک کے برعکس اس کے الفاظ اللہ کی طرف سے وہی کردہ نہیں ہے بلکہ حضور علیہ صلاۃ وسلام کے ہیں انجیل کے نزول کی کیفیت تقریباً اسی طرح کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر نازل کیا اور انہوں نے اس کو اپنے الفاظ میں انسانوں تک پہنچا دیا لیکن اس کو لکھا نہیں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ تحریر کروایا نہ ان کے ماننے والوں نے ان کی زندگی میں ان کے پیغام کو لکھا بس زبانی ہی وہ پیغام چلتا اور پھیلتا رہا وہ پیغام کتنا بڑا تھا کتنا مختصر تھا اگر لکھتے تو ایک کتاب بنتی یا دو کتابیں بنتی کتنے صفحے بنتے ان سب سوالات کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل کو قلم بند نہیں کرایا اس کی روایت زبانی ہی چلتی رہی لیکن بہرحال وہ کلام جتنا کچھ بھی تھا وہ ایک ہی وقت میں سارا کا سارا نازل ہو گیا اس کے برعکس قرآن مجید کے نزول کا سلسلہ اس سے بالکل مختلف انداز میں طویل عرصے تک جاری رہا قرآن مجید نجمن نجمن یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے کبھی ایک ایک لفظ کبھی ایک آیت کبھی ایک ایک صورت کر کے تیئیس سال کے طویل عرصے میں نازل ہوا مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے کل واقعات یا تجربات چوبیس ایکسپیرینسز ہزار ہیں یعنی حضور علیہ اللہ وسلام پر چوبیس ہزار مرتبہ وہی نازل ہوئی گویا ہم کہہ سکتے ہیں چوبیس ہزار مرتبہ میں قرآن مجید کے مختلف حصے اور اس کے تفسیری اشارات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے بعض آیات بعض صورت اور بعض اجزاء بعض آیات بعض صورت اور بعض اجزاء ایسے ہیں جو ایک سے زائد مرتبہ نازل ہوئے اس لیے کہ مصلحت اسی بات کی متقاضی تھی کہ ان حصوں کو بار بار نازل کیا جائے مثال کے طور پر روایت میں آتا ہے کہ صورت الفاتحہ کئی بار نازل ہوئی ایک مرتبہ سلسلہ وہی کے بالکل آغاز میں اس کا نزول ثابت ہوتا ہے پھر جب پانچ وقت کی نماز فرض ہوئی تو یہ پھر نازل ہوئی بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں بھی ایک بار نازل کی گئی خلاصہ یہ کہ بعض ایسی اہم صورتیں جو قرآن پاک میں بہت محتم بشان حیثیت رکھتی ہے وہ ایک سے زائد مرتبہ بھی نازل کی گئی ہیں اس کے علاوہ بعض اوقات صرف ایک ہی لفظ نازل کیا گیا بعض اوقات پوری پوری صورت نازل کی گئی اور ایسی بھی مثالیں ہیں کہ بڑی لمبی لمبی صورتیں جیسے سورہ یوسف جو آدھے پارے سے زائد پر مشتمل ہے ساری کی ساری ایک ہی مرتبہ ایک ہی بار نازل ہوئی یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا اور اس سوال کا جواب ہی وہ بنیادی امتیازی وصف اور غیر معمولی حقیقت ہے جس نے قرآن پاک کو تمام دیگر آسمانی کتابوں کے مقابلے میں بڑی نمایاں حیثیت اور ممتاز خصوصیت عطا کی ہے اس سوال پر غور کیا جائے تو قرآن مجید نجم نجمن یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیے جانے کی متعدد حکمتیں واضح ہوتی ہیں آئندہ چند صفحات میں ان حکمتوں میں سے جن کا تذکرہ مقصود ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اپنی مشیت میں قرآن مجید کے نزول کا فیصلہ کیا تو اس کتاب کو اس نے کسی خلا میں اتارنے کا فیصلہ نہیں کیا بلکہ یہ کتاب اللہ رب العزت نے ایک زندہ ماحول میں ایک زندہ معاشرے میں اور ایک ایسے وقت میں اتاری جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں دین کو قائم کرنے دین کی تبلیغ کرنے اور دین کو پھیلانے کی ایک بھرپور کوشش جاری تھی جیسا کہ ہر صاحب علم جانتا ہے اس کوشش کا مقصد انسانی زندگی کے کسی ایک پہلو کی اصلاح نہیں بلکہ زندگی کے سارے کے سارے پہلوؤں کی مکمل اصلاح تھا اس تحریک اور جد و جہد کا بنیادی حد یہ تھا کہ ایک طرف انسان کے عقائد کی اصلاح ہو دوسری طرف انسان کے جذبات اور احساسات کو مثبت جہتیں عطا ہو جہاں انسان کی ذاتی اور شخصی زندگی کے طور طریقے بدلیں وہی انسان کی معاشرتی اور اجتماعی زندگی میں بھی صحت مندانہ تبدیلی آئے ایک طرف تجارت و کاروبار کا انداز بدلے تو دوسری طرف اجتماعی حالات بھی بدلے جہاں معاشی حالات خیر کا رخ اختیار کرے وہی سیاسی احوال کو بھی بہتری کے رخ پر ڈالا جائے غرض زندگی کا ہر ہر پہلو اور انسان کی سرگرمیوں کا ہر ہر جز نئی اقدار کے مطابق بدل جائے یہ تھا وہ عظیم الشان کام جس کے لیے قرآن پاک کا نزول شروع ہوا حضور علیہ السلاۃ وسلم کی رہنمائی اور سرپرستی اور صحابہ کرام رضوان ردوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مدد اور تعاون سے یہ تاریخ ساز اور جہاں غسل جد و جہد تیس سال سے زیادہ مدت تک جاری رہی اس پورے عرصے میں جد و جہد کے جس مرحلے پر جب اور جہاں جس رہنمائی کی ضرورت پیش آتی قرآن پاک کی آیات نازل ہو جاتی اور ضروری رہنمائی فراہم کر دیتی اور یوں دین کی نشر و اشاعت کی تمام کوششیں اقامت دین کی جد و جہد اور ایک مثالی اسلامی معاشرے کی تشکیل اور نزول قرآن کا عمل یہ سب چیزیں نہ صرف جاری رہی بلکہ ایک دوسرے کی ممدوع معاون اور مکمل بھی رہی اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک ایک بلکہ ایک دوسرے کی ممدوع معاون اور مکمل بکثر میم بھی رہی اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں قرآن پاک ایک انقلابی انداز کی وہی ریولیوشنری ریولیشن ہے واضح رہے کہ یہاں انقلابی کا لفظ عام سیاسی مفہوم میں استعمال نہیں کیا جا رہا ہے عام سیاسی مفہوم میں استعمال نہیں کیا جا رہا بلکہ یہاں انقلاب سے مراد ایسا انقلاب یا کامل تبدیلی ہے جو اس کتاب حکیم اور فرقان حمید کے نزول کے نتیجے میں پیدا ہوئی اس انقلاب یا کامل تبدیلی کے مختلف مراحل کا ارتقا اور کتاب الہی کے نزول کے مختلف مدارش کی تکمیل کے دونوں عمل ایک ساتھ جاری رہے جو ہی اس کتاب کے نزول کی تکمیل ہوئی ویسے ہی اس ہماگیر تبدیلی اور انقلاب کی بھی تکمیل ہو گئی گویا یہ تبدیلی جو قرآن مجید کے ذریعے سے وجود میں آئی ایک مبنی بر وہی تبدیلی ریولیوشنری ریولیشن تھی یہی وجہ ہے کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو بطور ایک طرز زندگی تمہارے لیے پسند کر لیا تو اس دن بلکہ اسی لمحے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ سمجھ لیا کہ جو کام حضور علیہ السلاۃ وسلام کرنا چاہتے تھے وہ سارا کام مکمل ہو چکا ہے اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں خود حضور السلاۃ وسلام نے اس موقع پر اور وہ موقع حجت الوداع کا تاریخی موقع تھا صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پوچھا کہ کیا میں نے امانت پہنچا دی صحابہ ردوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بیک زماں گواہی دی کہ ہاں آپ نے امانت پہنچا دی گویا یہ سب کام یعنی تکمیل نزول قرآن تکمیل انقلاب سپردگی امانت اور تکمیل دین سب ایک ساتھ پائے تکمیل کو پہنچے ایسا اس لیے بھی ضروری تھا کہ قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے ہے جب تک روئے زمین پر مسلمان اور قرآن کے نام لیوا موجود ہیں اس وقت تک اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خبر دی ہے کہ قیامت نہیں آئے گی اس لیے کہ جب تک ایک فرد بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے اللہ کی حجت تمام ہوتی رہے گی اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک اور امت مسلمہ کا وجود لازم و ملزوم ہے قرآن پاک کو مسلمانوں کی مذہبی اجتماعی اور ملی زندگی سے اس طرح مربوط اور پیوستہ کر دیا گیا ہے کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا جب تک مسلم معاشرہ موجود ہے قرآن پاک بھی موجود ہے اس کے الفاظ و مفاہیم اس کے کلمات و عبارات اور اس کی تعلیم ہر آنے والی نسل اپنی سے پہلی نسل سے حاصل کرتی اور اگلی نسل کو منتقل کرتی رہے گی اور اس طرح یہ سلسلہ تا قیام و قیامت چلتا رہے گا یہ چیز اسی وقت ممکن ہو سکتی تھی کہ جب قرآن پاک کو نجمن نجمن یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جائے اور اس کی بنیاد پر آہستہ آہستہ ایک پورا ثقافتی ماحول ایک پورا معاشرہ ایک مکمل تہذیب اور ایک پوری امت کی تشکیل ہوتی جائے تاکہ وہ امت اس قرآن پاک کی تعلیم کو لے کر چل سکے اس لیے کہ اب اسی امت کو آخر تک چلنا ہے اب کسی پیغمبر کو نہیں آنا بلکہ صرف امت ہی کو یہ پیغمبارانہ کام کرنا ہے لہٰذا جب تک امت قرآن سے تربیت یافتہ نہ ہو وہ اس کام کو لے کر آگے نہیں چل سکتی اس کے برعکس سابقہ مذاہب اور سابقہ آسمانی کتابوں کو شاید اس کی ضرورت پیش نہیں آئی اس لیے کہ ہر نبی کے بعد ایک دوسرا نبی اس کی جگہ لینے کے لیے موجود تھا وہی انسانوں کی رہنمائی کا ذمہ دار اور ان کی قیادت کے لیے کافی تھا نبی کے ہوتے ہوئے امت کو کار نبوت کے لیے تیار کرنا اور امت کو وہی الہی کی تعلیم میں رچا بسا دینا اور افراد ملت کو وہی الہی کے رنگ میں رنگ دینا ضروری نہیں تھا اس لیے کہ اس امت کا وہ کام نہیں تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختمی مرتبت کی امت کے سپرد کیا جانا تھا اب جب کہ نبوت ختم ہو چکی تو جہاد بالقرآن کی یہ ذمہ داری حضور علیہ وسلام کی جانشین کی حیثیت سے ساری امت کو انجام دینی ہے اور یہ اسی طرح طرح ممکن ہے کہ جس مستخلف بکسر لام کا خلقہ القرآن سے متصف تھا اسی طرح مستخلف بفتح لام بھی کا خلقہ القرآن کی نعمت سے بہرایاب ہو یعنی قرآن کا رنگ اس میں رچا بسا ہو اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے ہو امت کو قرآن پاک کے رنگ میں رنگنے کے لیے ضروری تھا کہ یہ رنگ تھوڑا تھوڑا کر کے چڑھایا جائے کہ رنگ پختہ ہوتا چلا جائے تیسری وجہ قرآن پاک کے آہستہ آہستہ نازل کیے جانے کی یہ ہے کہ کفار مکہ نے جیسا کہ خود قرآن پاک میں بیان ہوا ہے یہ اعتراض کیا تھا لولا نزل علیہ القرآن جملتا اس قرآن کو ایک ہی بار کیوں نہ اتار دیا گیا قرآن پاک نے اس کا جواب یوں دیا كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا ہے کہ ہم اس طرح آپ کے دل کو مضبوط کریں تقویت دے اور اس کی وجہ سے سکون و اطمینان بخشے اور آپ کو پختگی حاصل ہو مزید برآ ہم اس کو آہستہ آہستہ تھوڑا کر کے لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں اس آیت میں مذکورہ بالا اعتراض کے دو جواب دیے گئے ہیں اور ان دونوں جوابوں کے ذریعے دو اور حکمتیں اس بات کی بیان کی گئی ہیں کہ قرآن پاک کو آہستہ آہستہ کیوں نازل کیا گیا اصل جواب سمجھنے سے پہلے ایک اور اہم بات سمجھ لینی چاہیے اور وہ یہ ہے جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ قرآن پاک اپنی تربیت نفس مضمون اور اسلوب بیان کے اعتبار سے ایک بڑی منفرد کتاب ہے یہ اس مفہوم میں محض قانون یا آئین کی کتاب نہیں ہے جس طرح کی کی کی قانون قانون کتابیں وکیلوں میں میں ہوتی ہیں ہیں اگرچہ اس کے بھی بہت سے احکام دیے گئے اور دستوری اہمیت کے بہت سے اصول بھی بیان ہوئے ہیں لیکن قانونی احکام کے ساتھ ساتھ اس کتاب میں ان کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے قرآن پاک محض معاشیات کی کتاب بھی نہیں ہے اگرچہ اس میں معاشیات اور معاشی زندگی کے احکام بھی ہے اور انسانوں کی تجارتی سرگرمیوں اور اقتصادی بہتری کی ہدایت بھی ہے لیکن اور بھی بہت کچھ ہے اس طرح قرآن پاک محض فلسفی کی کتاب بھی نہیں ہے گو اس میں فلسفیانہ نویت کی بہت سی ہدایات بھی ہیں لیکن اس میں فلسفے کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے قرآن پاک میں چونکہ انسانی زندگی کے ہر اس پہلو سے متعلق ہدایت موجود ہے جہاں انسانی عقل تجربہ اور مشاہدہ ناکام ہو جاتے ہوں یا جہاں ان کے ناکام ہونے کا قوی احتمال ہو اور جہاں انسان رہنمائی کی ضرورت محسوس کرتا ہو اس لیے زندگی کا کوئی اہم گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں انسان کو رہنمائی اور ہدایت کی ضرورت ہو اور قرآن پاک اس میں رہنمائی نہ دیتا ہو اس لیے جب بھی کوئی انسان چاہے وہ ایک فرد ہو یا پوری جماعت یا معاشرہ ہو جب دین کی نشر و اشاعت کے لیے اور اس کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرے گا تو اس کو طرح طرح کے مدارج و مراحل سے واسطہ پڑے گا بعض اوقات مخالفین کی طرف سے اعتراضات کیے جائیں گے بعض اوقات مشکلات اور آزمائشیں ہوں گی بعض اوقات کامیابیاں ہوں گی بعض اوقات ناکامیاں ہوں گی کبھی قید و بند کا سامنا کرنا پڑے گا کبھی طرح طرح کی آزمائشیں آئے گی اب چونکہ ان سب مراحل کو ایک ایک کر کے آنا ہے اس لیے ان میں سے ہر چیز کے بارے میں ایک رہنمائی اور ہدایت کا دستیاب ہونا بھی ضروری ہے مثلا یہ بات کہ اگر اقامت دین کی کوشش میں قید و بند کا نشانہ بننا پڑے تو کیا کرنا چاہیے قرآن مجید نے اس سوال کے جواب میں جہاں اور بہت سی ہدایات دی وہاں پوری سورہ یوسف پیش کر دی کہ تمہیں اس طرح کرنا چاہیے اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں حضور علیہ السلاۃ والسلام کی زندگی کے قریب قریب سارے ہی اہم واقعات بیان کر دیے گئے ہیں غزوہ بدر کا بھی ذکر ملتا ہے اور غزوہ عہد کا بھی غزوہ احزاب کا تذکرہ بھی ہے اور فتح مکہ کا بھی تبوک کے طویل اور جانگس اور سفر پر تبصرہ بھی ہے اور حوازن کے معرکے پر بھی اس طرح کار نبوت اور کار دعوت کے آغاز کا بیان بھی ہے درمیانی مدارش کا بھی ذکر ہے اور انتہائی مدارش کا بھی اس لیے کہ مسلمانوں کی زندگیوں میں یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے پیش آتی رہے گی جو مسلمان حضور علیہ السلاۃ وسلام کی پیروی میں جد و جہد کرے گا وہ ہجرت بھی کرے گا ان کو جہاد کرنے کی بھی نوبت آئے گی کبھی انہیں جہاد میں کامیابی ہوگی اور کبھی ناکامی بھی ہوگی کبھی بہت بڑی قوت کا سامنا کرنا پڑے گا تو کبھی چھوٹی قوت سے مار کا آرائی ہوگی کبھی محاصرہ ہوگا کبھی کھیتیاں اجڑے گی غرض کی یہ سارے مراحل آئیں گے ان سارے مراحل میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اہل ایمان کا رویہ کیا ہوتا ہے اب یہاں تثبیت فواد یعنی دل کو مضبوط کرنے سے مراد یہ ہے اب یہاں تثبیت فواد یعنی دل کو مضبوط کرنے سے مراد یہ ہے کہ تمہارے دل کو تسلی رہے کہ یہ مشکل وقت تو آنا ہی تھا پہلے سے معلوم تھا کہ فلاں فلاں مراحل آئیں گے اس بات کو ایک مثال کے ذریعے واضح کیا جا سکتا ہے اگر ایک بار معالج اپنے کسی مریض کو دواؤں کے استعمال کی تفصیل بتا کر علاج کا تین مہینے کا کورس کرائیں اور اس کو پہلے سے بتا دیں کہ ان دواؤں کے استعمال سے ایک مہینے کے بعد پھنسیاں نکلیں گی اور پھر دانے نکلیں گے تو اس وقت یہ مرہم استعمال کرنا ہوگا اس کے استعمال سے دانے ٹھیک ہو جائیں گے دو مہینے کے بعد جب اس دوا کو لگاؤ گے تو اس سے آنکھوں میں سرخی آ جائے گی اس موقع پر فلاں تدبیر اختیار کرنی پڑے گی تین مہینے کے بعد گنودگی کا غلبہ ہوگا تو فلاں دوا لینی پڑے گی اب جس مریض کو پہلے سے ان سارے مدارج و مشکلات کا علم ہوگا اس کو ان بیماریوں کے آنے سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی اسے پتا ہوگا کہ یہ سارے مدارج ایک ایک کر کے آنے ہی تھے بلکہ جیسے جیسے یہ نئے نئے عوارض آتے جائیں گے ڈاکٹر پر اس کا اعتماد بڑھتا چلا جائے گا اور اس کو یقین ہوتا چلا جائے گا کہ ڈاکٹر نے جو کچھ بتایا تھا وہ بالکل ٹھیک بتایا تھا اور دوا کے اثرات بالکل ٹھیک اور حسب توقع ہو رہے ہیں اس لیے کہ یہ سب وہی مرحلے آ رہے ہیں اس کے برعکس اگر کسی مریض کو پیشگی ہی ان سب مدارس سے باخبر نہ کیا جائے تو وہ ان کے آنے سے گھبرا کر ہمت چھوڑ بیٹھے گا وہ پہلے ہی مرحلے میں دانے نکلنے سے گھبرا جائے گا اور پریشان ہو کر علاج چھوڑ دے گا حکیم مطلق نے بالکل اسی طرح جس طرح ایک حکیم ایک مریض کے لیے نسخہ لکھتا ہے کہ دیکھو یہ چیزیں پیش آئے گی اور اس کا یہ یہ علاج ہوگا اسی طرح اللہ تعالی نے بھی قرآن پاک میں وہ سارے مدارش پہلے ہی بتا دیے ہیں تاکہ لینسب تبھی فعادک تمہارے دل کو تقویت ہو اور تم مضبوطی کے ساتھ اس یقین سے اس پر قائم رہو کہ یہ سب کچھ تو آنا ہی ہے یہ تو پہلے سے معلوم تھا کہ آئے گا قرآن پاک میں ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جب طرح طرح کی آزمائشیں پیش آئیں تو مخالفین اور منافقین نے کہا ہم نہ کہتے تھے مت جاؤ ان کے ساتھ مثلا گزوہ عہد میں بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا اس غزوہ میں ستر صحابہ شہید ہو گئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا صدمہ خود حضور علیہ کو دیکھنا پڑا اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کیفیت میں مدینے واپس آئے تو منافقین نے استجا اور تمسخر سے رہی صحیح قصر بھی پوری کر دی بولے ہم نہ کہتے تھے کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے ورنہ یہ ورنہ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اس پر قرآن پاک کی شہادت ہے کہ صحابہ کرام آزردہ خاطر ہونے کے بجائے مزید پختہ عزم ہو گئی اور ان کا ایمان مزید راسک ہو گیا اسی طرح جب گزوہ احزاب کے موقع پر منافقین نے مشکلات کا ذکر کر کے ہمت شکنی کرنی چاہی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے جو جواب دیا وہ اللہ تعالی کو اس قدر پسند آیا کہ اس کو قرآن پاک میں نقل فرما دیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا جواب تھا کہ یہ تو پہلے سے ہمیں معلوم تھا اللہ اور رسول نے پہلے سے بتا رکھا تھا کہ ایسا ہوگا اور اللہ اور رسول کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوا کرتا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تربیت ہی اس طرح کی ہو گئی تھی کہ جب بھی کوئی ایسی آزمائش سامنے آتی تھی تو بے اختیار کہہ اٹھتے تھے کہ یہ تو وہی بات ہے جو پہلے سے اللہ تعالی نے بتا رکھی تھی اس طرح ہر آزمائش ان کے یقین و ایمان میں اضافے اور قلب کی پختگی کا سبب بنتی تھی قلب یا دل کی مضبوطی کی خاطر حضور علیہ وسلام کی زندگی کے مختلف مرحلوں کو قرآن پاک میں جا بجا محفوظ کر دیا گیا اگر قرآن پاک ایک ہی وقت میں نازل ہو جاتا تو یہ بات ممکن نہیں تھی ایسا نہ ہوتا تو مسلمانوں کو کیسے پتہ چلتا کہ بدر سے متعلق آیا تو احکام کو آگے چل کر کس طرح بدر اور بدر سے ملتے جلتے واقعات پر منتبک کرے یہ تو اس وقت ممکن تھا کہ جب ان آیات کو بدر کے واقعات ہی کے سیاق سباق میں اتارا جاتا قرآن پاک کو نجمن یعنی تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کا جو پانچواں بڑا سبب ان آیات میں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے ترتیلا یعنی اور ہم نے آہستہ آہستہ اس کو تم پر تلاوت کیا ہے ترتیل کے ساتھ تم تک پہنچایا ہے کسی گفتگو کو ٹھہر ٹھہر کے آہستہ آہستہ بار بار اس طرح کہنا کہ دوسرا آدمی اچھی طرح سمجھ لے اور اس کو یاد کر لے اس عمل کو عربی میں ترتیل کہتے ہیں قرآن پاک پڑھنے کے لیے خود قرآن مجید میں ترتیل کا لفظ استعمال ہوا ہے جس میں حکم یہ دینا مقصود ہے کہ اس کتاب کو بہت آہستہ آہستہ غور و فکر کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر دوسروں تک پہنچایا جائے اور خود بھی اس کا مطالعہ کیا جائے چونکہ اللہ تعالی نے اپنی مشیت سے طے کر دیا کہ اس کتاب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنا ہے اور جب تک مسلمان روئے زمین پر موجود ہے یہ کتاب بھی باقی رہے گی تو اس کی بقا اور تحفظ کے لیے وہ تمام تدبیریں اور جملہ طریقے اختیار کیے گئے جو کسی انسان کے حاش خیال میں بھی نہیں آ سکتے تھے یہ بالکل منفرد اور انہوں نے طریقے تھے ایسے طریقے نہ قرآن پاک سے پہلے کسی کتاب کی حفاظت کے لیے استعمال ہوئے اور نہ اس کے بعد کسی کتاب کے تحفظ کے لیے وہ طریقے استعمال ہوئے انسانیت کی تاریخ میں آج تک کوئی کتاب اس طرح محفوظ نہیں کی گئی ہے کہ اس کو انسانوں کے دلوں میں دماغوں میں اور روحوں میں اس طرح اتار دیا جائے کہ وہ ان سب کا حصہ بن جائے دنیا کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی نہ کسی کتاب کی نہ کتابچے کی اور نہ کسی رسالے کی کہ اس کو کروڑوں انسانوں نے زبانی یاد کر کے محفوظ کر لیا ہو اور نسلوں کی نسلوں نے اسے اپنے سینوں اور دلوں میں اتار لیا ہو پھر ہر نسل نے اگلی نسل کے کروڑوں آدمیوں تک پہنچا دیا ہو یہ سارا عمل اسی وقت ممکن ہو سکتا تھا جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو یہ قرآن تھوڑا تھوڑا پہنچایا جاتا اور تھوڑا تھوڑا یاد کرایا جاتا آپ کسی کو قرآن حفظ کرانا چاہے تو اس کی شکل یہ نہیں ہوتی کہ پوری کتاب اٹھا کر دے دے کہ اس کو جا کے یاد کر لے اس طرح یکبارگی کوئی یاد نہیں کر سکتا اس کی سب سے آسان اور عمل شکل یہی ہوتی ہے کہ پہلے ایک آیت یاد کراتے ہیں پھر دوسری آیت پھر تیسری آیت ہوتے ہوتے چند سال کی مدت میں پورا قرآن پاک حفظ ہو جاتا ہے لہٰذا قرآن پاک کو نجمن نجمن یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے تیس سال کے عرصے میں نازل کرنے کا ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو کو کو قرآن پاک یاد کرنے اور حفظ کر کے اس سینوں میں محفوظ کر لینے کا موقع مل جائے چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین آہستہ آہستہ اس کو یاد کرتے چلے گئے اور جو ہی قرآن پاک کا نزول مکمل ہوا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین میں ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ تھے جن کو پورا قرآن پاک زبانی یاد تھا ان سے کہیں زیادہ تعداد میں وہ تھے جن کو قرآن پاک کے متفرق حصے زبانی یاد تھے پھر سابق رام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے حفظ کرنے کی وہ کیفیت نہیں تھی جو آج ہمارے کرنے کی ہے کہ محض الفاظ رٹ لیے گئے اور جب دہرانے کا موقع آیا تو بغیر سوچے سمجھے اور بغیر کسی اندرونی تاثیر کے اور بغیر کسی اندرونی تاثر کے اسے دہرا دیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ہاں کیفیت ہی اور تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے صرف صورت البقرہ کا مطالعہ کرنے میں دس سال کا عرصہ لگا اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا العلم پہلے ہم نے یہ سیکھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے علم حاصل کیا تو گویا پہلے علم کی بنیاد یعنی ایمان کو ہم نے پختگی کے ساتھ حاصل کر لیا اس کے بعد اس بنیاد کے اوپر ہم نے قرآن مجید کے علم کی عمارت استوار کی گویا علم اور ایمان صحابہ کرام ردوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے نزدیک ایک دوسرے کے لیے تکمیل کنندہ کا درجہ رکھتے تھے اور یہ دونوں چیزیں صحابہ کرام ردوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہاں ساتھ ساتھ چلتی تھی علم کے بغیر ایمان کی بنیاد کمزور رہتی ہے اور ایمان کے بغیر علم خطرناک ثابت ہوتا ہے بہرحال تیس سال کے طویل عرصے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی پوری نسل ایسی تیار ہو گئی جو قرآن پاک کے الفاظ کی بھی حافظ اور محافظ تھی اس کے معانی کی بھی نگہ تھی اور اس کے مفاہم پر بھی عمل پیرا تھی ان کے دلوں میں ان ان کے کے دلوں میں ان کے سینوں میں ان کے دماغوں میں اور ان کی روحوں میں قرآن پاک کا متن اس کا پیغام اور اس کی روح سب رچ بس چکے تھے یہ سب تب ہی ممکن تھا جب قرآن پاک نجمن نجمن یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جائے چھٹا اہم سبب قرآن پاک کے تھوڑا تھوڑا نازل کیے جانے کا ایک اور بھی ہے جس کا اشارہ خود قرآن پاک میں ملتا ہے اور کچھ احادیث اور روایات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وہی نازل ہوئی جس کی تفصیلات سے ہر پڑھا لکھا مسلمان کسی حد تک واقف ہوتا ہے تو یہ ایک نہایت غیر معمولی تجربہ تھا جس کے اثرات حضور علیہ السلاۃ وسلام کے طبع مبارک پر بھی نمایاں طور پر محسوس ہوئے یہاں تک کہ آپ بہت ہی گھبراہٹ اور لرزے کے عالم میں اپنے در اقدس میں تشریف لے گئے اور خاصی دیر آرام فرمانے کے بعد آپ کے جسم مبارک کا لرزہ ختم ہوا اور طبیعت بحال ہوئی پہلی وہی کی ان تفصیلات سے کسی حد تک اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ نزول وہی ایک نہایت غیر معمولی تجربہ ہوتا تھا جس کے واضح اثرات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر بھی نمایاں طور پر محسوس ہوتے تھے اس پہلے واقعے کے کچھ روز بعد جو وہی حضور علیہ صلاۃ وسلم پر ابتدائی دنوں میں ہی نازل ہوئی اس میں ایک آیت ہماری اس گفتگو کے سیاق و سباق میں بڑی اہم تھی ان علیہ کا قول ثقیلا ہم تم پر ایک بہت بھاری کلام اتارنے والے ہیں یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھاری کلام کا کیا مطلب ہے ایک مطلب بھاری کلام کا یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے معنی اور مفاہم کے اعتبار سے یہ ایک بہت بھرپور اور وزنی کلام ہے یقیناً اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے اور اس مفہوم کے اعتبار سے قرآن مجید کے قول ثقیل ہونے میں کوئی شک نہیں کر سکتا لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود قرآن پاک ہی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا تحمل کرنا اس کی تلقی کرنا اور اس کی وصول یابی اتنا غیر معمولی تجربہ ہے کہ اس کو یکبار کی حاصل کر لینا کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کوئی انسان چاہے وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو یہ بشری استطاعت نہیں رکھتا کہ پورے کے پورے قرآن کی تلقی یکبار کر سکے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل متصدعا من اگر ہم نے اس کلام کو کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ خوف اور خشیت الہی کی کیفیت میں ریزہ ریزہ ہو جاتا ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہو کہ یہ ایک بات کہنے کا محض شاعرانہ انداز یا مبالغہ آمیز بیان ہے نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کے ہاں مبالغہ ہمیں شاعرانہ انداز بیان نہیں ہوا کرتا اللہ تعالیٰ کو شاعری کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ شاعرانہ مبالغہ آرائی کا محتاج نہیں ہے اس کے شاعر نشان نہیں ہے کہ وہ غیر حقیقی انداز اختیار کرے اس کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ وہ غیر حقیقی انداز اختیار کرے اس کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ وہ عام کمزور اور محدود انسانوں کی سطح کی شاعری کی ضرورت محسوس کرے یہ بالکل حقیقی اور واقعی طور پر اس نے فرمایا کہ اگر واقعی قرآن پاک کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا حضرت موسا علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں ہمارے سامنے ہے کہ جب انہوں نے ایک مرتبہ براہ راست تجلی الہی کی التجا کی تو کیا منظر نامہ پیش آیا اس وقت جو منظر ہوا اور جو کیفیت ہوئی وہ قرآن مجید پڑھنے والا ہر شخص جانتا ہے اس لیے یہ بات بالکل کرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ قرآن پاک کا بیک وقت نازل کیا جانا اتنا غیر معمولی تجربہ ہوتا اور اتنی عظیم الشان کیفیت ہوتی کہ اس کا تحمل کر لینا اور اس کی تلقی کر لینا شاید اس دنیا میں کسی انسان کے لیے ممکن نہیں تھا اس لیے حضور علیہ والسلام پر وہی کا نزول ایک طویل عرصے تک جاری رہا اور جیسا کہ عرض کیا گیا کہ وہی الہی کی تکمیل آپ کی ذات گرامی پر چوبیس ہزار مرتبہ میں ہوئی نزول وحی کی کیفیت حضور علیہ وسلام پر جب وہی نازل ہوتی تو کیا کیفیت ہوتی تھی اس کا اگر کچھ اندازہ ہو تو اس سے بھی اس سوال کا جواب کسی حد تک مل سکتا ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ نزول وحی کی اصل کیفیت اور اس تجربے کی حقیقی نوعیت کا اندازہ کوئی شخص کر ہی نہیں سکتا حضور علیہ سلاۃ وسلام نے خود کبھی اس کو بیان نہیں فرمایا اور وہی کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ اس کو انسانی الفاظ میں بیان کیا جا سکے کیونکہ وہ تو ایک منفرد تجربہ ہے جو تمام انسانی تجربات سے بالکل ماورہ ہے اتنا ماورہ کہ اس کے لیے انسانوں کی زبانوں میں کوئی ایسا اسلوب بیان بھی موجود نہیں ہے جس کو اختیار کر کے اس تجربے کو بیان کیا جا سکے لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کچھ حضرات کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ وہ باہر سے اس کیفیت کو دیکھے جو نزول وہی کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جسمانی طور پر وارد ہوتی تھی جب حضور علیہ السلاۃ وسلام پر وہی نازل ہوتی تھی تو جو قریبی صحابہ ردوان اللہ علیہم وہاں موجود ہوتے تھے اور اس منظر کا مشاہدہ کرتے تھے انہوں نے اپنے بعض مشاہدات بیان کیے ہیں جس کی نوعیت ظاہر ہے کہ حقیقی اور واقعی نہیں ہے بلکہ ان خارجی خارجی مشاہدات کی کی حیثیت بڑی حد تک محض ظاہری اور لغوی میں خالص سطحی ہے جس طرح سطح سمندر کا مشاہدہ کرنے والا سمندر کی گہرائیوں میں موجود تراتم خیز طوفانوں اور گہرائیوں کا سرے سے کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا اسی طرح نزول وحی کی کیفیت کو باہر سے دیکھنے والا سمجھ ہی نہیں سکتا کہ اس کے ابعاد کس قدر وسیع عمیق اور ہما گیر ہیں تاہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے ان مشاہدات سے یہ اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ نزول وحی کا تجربہ جسمانی مفہوم میں بھی کتنا مشکل کتنا سخت اور کتنا غیر معمولی ہوتا تھا ان واقعات سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایک آیت یا ایک ٹکڑے کے نزول میں یہ کیفیت ہوتی تھی تو اگر کہیں پورا قرآن مجید یا اس کا بیشتر حصہ یکبارگی نازل ہو جاتا تو کیا ہوتا ظاہر ہے کہ ہمارا یہ اندازہ بھی بہت ہی نامکمل اور سطحی نوعیت کا ہے اس طرح کا اندازہ بھی ہم صرف ایک حد تک ہی کر سکتے ہیں بلکہ یقینی ہے کہ ہمارا یہ اندازہ بھی نامکمل ہی ہو اس ضمن میں صرف دو واقعات کی طرف اشارہ کرنا کافی ہوگا یہ واقعات جو مختلف صحابہ رضوان اللہ علیہم نے بیان کیے ہیں ان میں نزول وحی کے تجربہ کا محض ظاہری اور جسمانی پہلو بیان کیا گیا ہے اس لیے کہ وہی پہلو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے مشاہدے اور تجربے میں آ سکتا تھا ان دونوں واقعات کو بیان کرنے سے قبل ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مشہور روایت پر بھی نظر ڈال لینا مفید ہوگا جس سے امام بخاری نے اپنی کتاب کا گویا آغاز کیا ہے سب جانتے ہیں کہ صحیح بخاری قرآن مجید کے بعد مسلمانوں کے نزدیک سب سے مستند کتاب ہے مسلمان اس کو اسہ الکتاب بعد کتاب اللہ مانتے ہیں اس کتاب کا پہلا باب ہی اس بحث سے شروع ہوتا ہے جس کا عنوان ہے باب کیف كان بدع الوحی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی باب اس امر کے بیان میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز کیسے ہوا یہی سے صحیح بخاری شروع ہوتی ہے اس باب میں جو تفصیلی روایت ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلاۃ وسلام پر وہی نازل ہوتی تھی تو وہ لمحہ اتنا مشکل اور اتنا سخت ہوتا تھا کہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ حضور علیہ السلاۃ وسلام پر کوئی بڑی ہی غیر معمولی کیفیت تاری ہے بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ مدینہ منورہ کی سرد راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی وہ سب جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی راتیں کافی سرد ہوتی ہیں اور اس زمانے میں ہیٹنگ کا کوئی نظام مدینے میں نہیں تھا نہ وہاں گھریلو حمام عام تھے اور نہ کسی قسم کے ہیٹر وہاں ہوتے تھے بلکہ سرے سے مدینہ منورہ میں مکان گرم کر کے رکھنے کا رواج ہی نہیں تھا اس سرد اور یخ راتو کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے بارہا دیکھا کہ حضور علیہ السلاۃ والسلام پر وہی نازل ہوئی اور پیشانی مبارک سے پسینہ ایسے بہنے لگا جیسے کوئی فسد کھول دی گئی ہو اور اس سے خون بہتا ہو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو تجربہ تھا وہ جسمانی طور پر بھی اتنا تھکا دینے والا اور اتنا غیر معمولی ہوتا تھا کہ باہر دیکھنے والوں تک کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ کیا کیفیت گزر رہی ہے جن دو واقعات کا یہاں تذکرہ ضروری معلوم ہوتا ہے ان میں سے ایک تو اس دن کا واقعہ ہے جس دن مکہ مکرمہ فتح ہوا اس دن حضور علیہ السلاۃ وسلام اپنی اونٹنی پر سوار انجیل کی زباں میں دس ہزار قدسیوں کے جلو میں مکہ شہر میں داخل ہو رہے تھے حضور علیہ السلاۃ وسلام کی وہ اونٹنی عرب میں بہت ہی طاقتور اونٹنی مانی جاتی تھی جب بھی کوئی مقابلہ ہوتا تو وہ دوڑ میں سب سے آگے نکلتی تھی حضرت ابوبک صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے خاص اہتمام کے ساتھ ہجرت کے سفر کے لیے خریدا تھا اور کئی مہینے میں اس کو خاص خوراک کھلا پلا کر تیار کیا تھا فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسی تاریخی اونٹنی قصوا پر سوار تھے اور فاتحانہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے ایک اونٹ جتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے اور جو اس کی قوت برداشت ہوتی ہے وہ سب کو معلوم ہے جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ مکہ شہر بلند و بالا پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا اور آج بھی گھرا ہوا ہے مکہ میں فوجو کے داخلے کے لیے حضور علیہ السلاۃ وسلام نے صحابہ کرام رضوان ردوان اللہ علیہم کے چار پانچ دشتے بنا دیے تھے اور ہر دستے کو ہدایت تھی کہ مختلف راستے سے شہر میں داخل ہو ایک راستہ وہ تھا جس سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دستہ یعنی قلب لشکر کو داخل ہونا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی ایک جماعت تھی جو پیچھے پیچھے آ رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے اپنی اوٹنی پر سوار تشریف لے جا رہے تھے اچانک لوگوں نے دیکھا کہ وہ اونٹنی رک گئی اور یک یک کھڑی ہو گئی پورا لشکر جو پیچھے آ رہا تھا وہ بھی رک گیا لوگ خیر خبر معلوم کرنے کے لیے اتر کر آگے آئے تو دیکھا کہ اونٹنی کے پاؤں لرز رہے ہیں اور اس سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا ادب سے اوپر نظریں اٹھا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت تاری تھی جو نظور وہی کے وقت ہوا کرتی تھی پھر لوگوں نے دیکھا کہ اونٹنی کی ٹانگیں ایسی محسوس ہو رہی ہے جیسے کسی کمزور سی چیز پر یک بیک بہت سارا بھوج لاد دیا گیا ہو اور وہ ٹوٹنے لگے ایسا لگا جیسے ابھی اونٹنی کی ٹانگیں چٹک جائے گی اس ساری کیفیت کو اونٹنی برداشت نہیں کر سکی اور بیٹھ گئی لیکن بیٹھنے کے کوئی ایک آدھ ہی لمحے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت بھی ختم ہو گئی اونٹنی بھی پہلے کی طرح کھڑی ہو گئی اور چلنے لگی حضور علیہ السلات وسلام نے جو صاحب رضوان اللہ قریب تھے ان سے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اور آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل تو مٹنے ہی والا تھا کہنے کو یہ دو جملوں کی چھوٹی سی آیت ہے لیکن اس موقع پر کیفیت دیکھنے والوں نے جو کیفیت دیکھی وہ بیان کی جا چکی لیکن خود حضور علیہ السلاۃ وسلام پر کیا گزری وہ ظاہر ہے کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور نہ اس کا کسی کو کوئی اندازہ ہو سکتا ہے دوسرا واقعہ خود ایک صحابی کا ہے جن پر اتفاق سے خود یہ کیفیت گزری ہے اور انہوں نے اپنے گزری خود بیان کی ہے ان کے بیان سے مزید اندازہ ہوتا ہے کہ نزول وحی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزرتی ہوگی یہ واقعہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے جو مشہور صحابی ہیں اور حضور علیہ السلاۃ وسلم کے سیکریٹری رہے ہیں حضور علیہ السلاۃ وسلام کی بیشتر خط و کتابت حضرت زید بن ثابت ہی کیا کرتے تھے کاتبہ نے وہی میں بھی سب سے نمایاں درجہ انہی کا ہے یہ واقعہ عشرت کے دو ایک سال بعد کا ہے ان ان دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مشہور اور تاریخ ساز دستور میسا کے مدینہ مرتب فرما رہے تھے اس ضمن میں مختلف قبائل کے نمائندوں سے گفت شنید کا سلسلہ جاری تھا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بطور سیکرٹری ہر اجتماع میں حاضر رہتے تھے انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ہم ایسی ایک مجلس میں جمع تھے جس میں سب لوگ چار زانو ہو کر قریب قریب بیٹھے ہوئے تھے غالباً جگہ کی تنگی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کا کنارہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے گھٹنے پر آیا ہوا تھا عام طور پر فرش پر جب قریب قریب بیٹھتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کہ یک مجھے ایسا لگا جیسے میرے گھٹنے پر کسی نے پہاڑ اٹھا کر رکھ دیا ہو اس پر انہوں نے چونک کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت تھی جو وہی کے نزول کے وقت ہوا کرتی تھی حضرت زید کہتے ہیں کہ ایک دم سے میرے گھٹنے پر اتنا بوجھ آ گیا کہ مجھے ایسا لگا کہ میرا گھٹنا چور چور ہو کر ہڈی ریزا ریزا ہو جائے گی میں نے اپنا گھٹنا حضور علیہ سلاۃ وسلام کے گھٹنے کے نیچے سے نکالنا چاہا تو بوجھ کی وجہ سے نکال نہ سکا مگر بس ایک ہی لمحے میں یہ کیفیت ختم ہو گئی اور حضور علیہ وسلام نے فرمایا کہ قرآن پاک میں صورت النساء کی آیت لا القائدون من الضرر ذرا ان دو مثالوں سے واضح طور پر یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ نزول قرآن پاک کا عمل ظاہری اعتبار سے بھی کتنا بھاری اور کتنا ثقیل ہوتا تھا اس ثقل اور شدت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ قرآن پاک کو یک بارگی نازل کرنے کے بجائے نجمن نجمن یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جائے بعض حضرات نے اس باب میں تعمل کیا ہے کہ تورات انجیل اور دوسری آسمانی کتاب یکبار کی نازل کی گئی تھی انہوں نے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ جس طرح قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا اسی طرح تورات اور انجیل بھی تھوڑی تھوڑی کر کے ہی نازل کی گئی لیکن قرآن مجید کی متعلقہ آیات پر سرسری طور پر غور کرنے سے ہی اسرائیل کی کمزوری ظاہر ہو جاتی ہے صورت العراب میں جہاں نزول تورات کا ذکر ہے وہاں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ تورات ایک دو نہیں بلکہ بہت سی تختیوں پر لکھی ہوئی حضرت موسا علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی ہدایت اور رحمت پر مبنی یہ نسخہ یقینیمیا ان تختیوں پر لکھا ہوا تھا جو حضرت موسا علیہ السلام تور سینا سے لے کر آئے تھے بعض اہل علم نے اس امکان کا اظہار بھی کیا ہے کہ تور سینا پر حضرت موسا علیہ السلام کو پوری تورات بجائے صرف احکام اشرا عطا فرمائے گئے تھے اس ضمن میں یہ اہل علم موجودہ تورات کے رائج الوقت تراجم میں موجودہ اسلوب بیان سے استدلال کرتے ہیں اگر استدلال تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر بھی لیا جائے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ احکام اشرہ پر مبنی بہت سی الواح کے بجائے کوئی چھوٹی سی لو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی ہوگی اس لیے کہ احکام اشرہ چند سطروں سے زائد نہیں ہے اور ان کو لکھنے کے لیے ایک چھوٹی سی تختی ہی کافی ہے قرآن پاک میں واضح طور پر نہ صرف الواح بسے کا جمع کا ذکر ہے جسے صاف ظاہر ہے کہ یہ تختیہ محض احکام اشرہ پر مبنی نہیں تھی بلکہ ان میں وہ پوری ہدایت الہی اور رحمت خداوندی موجود تھی جو تورات کا تر امتیاز تھی قرآن حکیم کے الفاظ ہے وفی ہدم و رحم مزید برآ یہود یسرب کے اشارے پر کفار مکہ کا قرآن پاک کے یکبار کی نازل نہ کیے جانے پر اعتراض سے بھی یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہودی وہی الہی کے نجمن نجمن نازل کیے جانے والے اسلوب سے مانوس نہ تھے ان کے لیے مانوس اور معلوف اسلوب کتاب الہی کو یکبار کی نازل کیے جانے ہی کا تھا ورنہ وہ یہ اعتراض کبھی نہ کرتے قرآن مجید کے دوسری آسمانی کتابوں کے برعکس تھوڑا تھوڑا نازل کرنے میں جو حکمتیں اور مصلحتیں پوشیدہ تھیں ان میں سے بعض کا اوپر تذکرہ کیا گیا نزول و حفاظت قرآن نزول قرآن کے حوالے سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا تجربہ اوپر گزرا ہے واقعہ یہ تھا کہ ہجرت کے دو ایک سال بعد قرآن پاک کی ایک آیت نازل ہوئی جس میں کہا گیا تھا کہ جو لوگ جہاد میں حصہ لینے کے لیے گھروں سے نکلنے کے بجائے پیچھے بیٹھے رہتے ہیں ان کا درجہ اور جہاد میں نکلنے والوں کا درجہ برابر نہیں ہے بلکہ مجاہدین کا درجہ بہت بڑا ہے مجاہدین اسلام کی اس فضیلت کے بیان کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں جہاد کا غیر معمولی اشتیاق پیدا ہوا اور بار بار جہاد کے لیے جانے لگے اس پر ایک مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نابینا تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتا ہوں لیکن اپنی جسمانی مجبوری کی وجہ سے کچھ نہیں کر سکتا اگر بالفرض نکلوں بھی تو کس کام کا کیا اس کے معنی یہ ہے کہ میں اس فضیلت میں کبھی بھی شریک نہیں ہو سکتا اس میں میرا کیا قصور ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر کچھ توقف فرمایا اور غالباً ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ اس کا کیا جواب دے کہ فوراً ہی یہ ایک لفظ نازل ہوا غیر یعنی ان لوگوں کے علاوہ جو کسی عذر یا شکایت کی بنا پر نہ جا سکے یعنی وہ لوگ جو بغیر کسی عذر یا تکلیف کے پیچھے بیٹھے رہیں ان کے درجات تو کم ہوں گے لیکن جو لوگ معذور ہے نابینا ہے محتاج ہے یا اپاہج ہے یا کچھ اور اسی طرح کا عذر ہے تو ان کے ساتھ یہ بات نہیں ہے بلکہ ان کا درجہ وہی ہوگا جو جہاد کرنے والوں کا ہے اس پر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی ہو گئی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک قانون بن گیا کہ جس کو کوئی ایسا عذر ہو کہ وہ جہاد میں شریک نہ ہو سکے وہ جہاد میں شرکت سے مستثنا ہے خلاصہ یہ ہے کہ اس موقع پر یہی ایک لفظ نازل ہوا اور وہ تھا غیر اول الضرر ان مثالوں کو سامنے رکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کا تھوڑا تھوڑا نازل کیا جانا بھی جیسا کہ ہم ابھی دیکھیں گے خود اپنی جگہ اس کے وہی الہی ہونے کا ایک ثبوت ہے اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے اور اس سے ایک بڑی مسلحت کے تحت ایک بڑی ڈیوائن سکیم ایک الہی منصوبے کے نتیجے میں نازل کیا گیا ہے اس سلسلے میں جب ہم نزول قرآن کے آغاز نزول قرآن کے عمل اور انداز نزول پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں واضح طور پر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن پاک کا نجمن نجمن نازل کیا جانا کس اعتبار سے اس کی حقانیت کی دلیل ہے یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ قرآن پاک کا نزول اخبار کی نہیں بلکہ تیئیس سال کی طویل مدت کے دوران ہوا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہم نے اس کو لط القدر میں نازل کیا کئی لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر قرآن پاک لاۃ القدر میں نازل ہوا تو پھر تیئیس سال کے طویل عرصے میں کیا چیز نازل ہوتی رہی اور اگر تیئیس سال میں قرآن مجید نازل ہوا لا القدر میں پھر کیا نازل کیا گیا اس کا جواب بہت آسان ہے اور خود قرآن مجید کے الفاظ سے ہی معلوم ہو جاتا ہے قرآن مجید میں اتارے جانے کے لیے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں ایک ہے انزال اور دوسرا ہے تنزیل انزال کے معنی ہے اتار دینا آپ کسی کو موٹر میں سوار کرا کے کہیں لے گئے اور آپ نے کہا انزل فی المکان الفلان میں نے اس کو فلا جگہ اتار دیا میں نے اس کو فلا جگہ اتار دیا لہذا انزال کے معنی ہوئے محض اتار دینا کسی چیز کو پورا کا پورا ایک ہی وقت میں اتار دیا جائے اس کو انزال کے لفظ سے یاد کرتے ہیں آپ نے کسی کو مکان کی دوسری منزل سے اتارا اب چھت پر سے اتار دیا کھڑکی سے گرا دیا یا رسی سے لٹکا کر اتار دیا ان سب صورتوں میں انزال استعمال ہوگا اور اس کے استعمال سے مفہوم ادا ہو جائے گا لیکن عربی زبان میں ایک اور سیگا نزل مصدر تنزیل استعمال ہوا ایک اور سیگا نزل مصدر تنزیل استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے کسی چیز کو اتارنا آپ بہت سی چھت پر لے کر بیٹھ جائے اور ایک ایک کر کے اتارتے چلے نزل تو لبن میں نے ایک ایک کر کے اینٹیں اتار دی قرآن مجید میں جہاں بھی للت القدر کا ذکر ہے وہاں انزل مستر انزال کا سیگا استعمال کیا گیا ہے جیسے انزلناه فی لیلت القدر بے شک ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا ہے انا انزلناه فی لیلت مبارکت انا كنا منذرین یقیناً ہم نے اس کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے اس کے برعکس جہاں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا اتارے جانے کا ذکر ہے وہاں نزل مصدر تنزیل کا سیگا آیا ہے جیسے نزل به الروح العمین اس کو روح العمین لے کر اترا نزل الكتاب بالحق یہ اس لیے کہ اللہ ہی نے حق کے ساتھ کتاب اتاری تھی تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظيراً بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فیصلے کی کتاب نازل کی تاکہ وہ تمام اہل جہاں کو خبردار کرنے والا بن جائے قل نزلہ روح القدس من بالحق آپ کہہ دیجئے کہ اس کو تو روح القدس نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے رحمت اور ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے وغیرہ تو اس کے معنی یہ ہے کہ تنزیل اور انزال دو الگ الگ اصطلاحیں ہیں جن میں قرآن پاک میں فرق کیا گیا ہے لائلت القدر میں جو ہوا وہ تنزیل نہیں بلکہ انزال تھا یعنی یکبار گی پورا قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا اور پھر وہاں سے آگے تھوڑا تھوڑا جبرائیل امین کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا رہا یہ تنزیل ہے اور یہ تئی سال کے عرصے میں مکمل ہوئی قرآن پاک جن لوگوں نے بھی پڑھا ہے ان میں سے ہر شخص اس بات کو جانتا ہے کہ جس ترتیب سے یہ نازل ہوا اس ترتیب سے یہ آج لکھا ہوا نہیں ہے ترتیب کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سورت العلق چھیانوے نمبر سورت کی پہلی پانچ آئے تھے سب سے پہلے نازل ہوئی اور جو سورت ہجرت کے دو سال بعد نازل ہوئی یعنی سورت البقر وہ سب سے شروع میں ہے تو گویا جس ترتیب سے قرآن مجید نازل کیا گیا تھا اس ترتیب سے اس کو مرتب نہیں کیا گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ترتیب کے اس اختلاف میں کیا مصلحت ہے کیا یہ ترتیب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ ہے اگر یہ ترتیب خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی تو اس میں کیا مصلحت تھی کیا ہمارے لیے اس کی حکمت کو سمجھنا ممکن ہے مفسرین نے اس پر بڑی بحثیں کی ہیں اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے میری ناچیز رائے میں قرآن پاک کی نزولی ترتیب اور موجودہ ترتیب کے درمیان جو فرق ہے وہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یہ میں ابھی آگے چل کر عرض کرتا ہوں کہ کیسے لیکن سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن پاک کا نزول شروع کیسے ہوا اور پہلی وہی کے واقعات کیسے وجود میں آئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت جس کے بارہ میں عرض کیا جا چکا ہے کہ صحیح بخاری کے شروع میں بڑی طویل روایت ہے اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر مبارک چالیس سال کے قریب پہنچی یعنی سینتیس اور اڑتیس سال کے قریب ہوئی تو حضرت علیہ السلاۃ وسلام کو خود بخود تنہائی کا ایک شوق پیدا ہو گیا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا سے الگ تھلگ رہنے کا جذبہ بڑھتا چلا گیا دنیاوی سرگرمیاں اور مشاغل کم سے کم ہوتے چلے گئے یہاں تک کہ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ حضور علیہ السلاۃ وسلام نے مکہ مکرمہ سے تین ساڑھے تین میل کے فاصلے پر ایک گار کو تنہائی کے لیے موزوں جانا اور وہاں جا کر گوشہ نشین رہنے لگے اس میں کیا کرتے تھے وہاں شب روز کیا مشاغل ہوتے تھے یہ ہمیں نہیں معلوم لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عبادت کیا کرتے تھے خود حضور علیہ صلاۃ وسلام نے بیان نہیں فرمایا کہ وہاں آپ کا طریقہ عبادت کیا تھا اسلام ابھی تک آیا نہیں تھا اسلام کا جو طریقہ عبادت ہے وہ بھی نہیں آیا تھا محدثین اور مفسرین نے اس پر بڑی لمبی بحثیں کی ہیں کہ گار ہرا کی ان تنہائیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور کیسی عبادت کرتے تھے لیکن مختصر طور پر جو بات سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے جو بھی باقی ماندہ آثار وہاں رائش تھے ان کے حساب سے عبادت کا جو طریقہ وہاں رائش تھا اس کے مطابق حضور علیہ السلاۃ وسلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے اس سے زیادہ تفصیلات کا ہمیں علم نہیں ہے شروع شروع میں تھوڑے وقفے کے لیے تشریف لے جاتے تھے پھر بعد میں جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہاں ٹھہرنے کے وقفے طویل ہوتے چلے گئے بالا آخر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ پندرہ پندرہ دن اور مہینہ مہینہ حضور علیہ السلاۃ وسلام وہاں قیام فرماتے تھے درمیان میں چند روز کے لیے گھر بھی تشریف لاتے ظاہر ہے حضور علیہ السلاۃ وسلم کاروبار بھی کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار تھا وہاں ملازم کام کرتے تھے اس لیے خیال کیا جا سکتا ہے کہ شہر میں جب دو ایک روز کے لیے تشریف لانا ہوتا تھا تو کاروبار کی نگاہ بانی فرماتے ہوں گے ظاہر ہے کہ ہم یہ اندازہ ہی کر سکتے ہیں کوئی سراحت ہمیں سیرت اور تاریخ کی متد اول کتابوں میں نہیں ملتی گھر والوں کے ساتھ دو تین دن رہ کر پھر دوبارہ وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے اور جاتے وقت کھانے پینے اور ضروریات کا مزید سامان بھی لے جاتے تھے اس طرز کو کئی سال گزر گئے تھے کئی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ رہا جب عمر مبارک انتالیس سال کے لگ بھگ ہوئی تو ایک نئی چیز حضور علیہ السلاۃ وسلام نے محسوس کی اور وہ یہ تھی کہ رات کو سوتے ہوئے خواب دیکھتے ہیں اور صبح کو وہ کام اسی طرح ہو جاتا ہے جس طرح خواب میں دیکھا تھا یہ ایک نیا تجربہ تھا جو حضور علیہ السلاۃ وسلام کو ہونے لگا یہ کیفیت بھی کوئی سال بھر جاری رہی سال بھر کے بعد مزید ایک نئی بات حضور علیہ السلاۃ وسلام نے محسوس کی اور وہ یہ کہ جب بھی کبھی گار سے نکل کر کسی ضرورت سے نیچے اترتے تو اچانک پہاڑوں سے آواز آتی ہے محمد ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو کوئی نظر نہیں آتا پھر تشریف لے جاتے ہیں پھر آواز آتی ہے السلام علیکم لیکن کہیں کوئی نظر نہیں آتا یہ محسوس ہوتا ہے جیسے چٹان میں سے آواز آ رہی ہے کبھی محسوس ہوتا ہے کہ درخت میں سے آواز آ رہی ہے یہ کیفیت بھی کچھ مدت غالباً آٹھ دس مہینے جاری رہی جب عمر مبارک چالیس سال چھ مہینے کی ہوئی اور رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور اس کی ستائیسویں شب تھی تحجد کا وقت تھا غالباً دو اڑھائی بجے کا عمل رہا ہوگا سنسان لمحات تھے رات تاریخ تھی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک محسوس کیا کہ گار میں یک بیک ایک روشنی ہوئی اور ایک انجانا سا وجود گار میں داخل ہوا اب جو بخاری کی مشہور روایت ہے اس میں تو صرف اتنا بیان ہوا ہے کہ داخل ہونے والے نے حضور علیہ السلاۃ وسلام سے آ کر کہا کہ پڑھو ایک قرآن آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا میں بقاری میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں لیکن سیرت کی ایک اور کتاب ہے جس کا درجہ مفسرین اور محدثین کے نزدیک زیادہ اونچا نہیں اس میں لکھا ہے کہ جو آنے والے صاحب تھے انہوں نے ایک تحریر ریشمی کپڑے پر گھڑی ہوئی پیش کی اور اس کو سامنے کر کے کہا کہ پڑھو تو حضور علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا میں ان بقاری یہ روایت غلط نہیں معلوم ہوتی ممکن ہے ایسا ہوا ہو اس لیے کہ حضور علیہ السلاۃ وسلام نے جو جواب عطا فرمایا اس سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ کوئی تحریر بھی پیش کی گئی ہوگی اس لیے کہ اگر بغیر کسی تحریر کے یہ کہا جائے کہ پڑھو تو پوچھنے والا یہ پوچھے گا کہ کیا پڑھوں لیکن اگر کوئی تحریر مثلا میرے سامنے جرمن میں لکھی ہوئی پیش کی جائے یا کسی کے سامنے یونانی زبان کی تحریر پیش کر کے اسے پڑھنے کو کہا جائے تو جواب یہ ہوگا کہ میں تو یہ پڑھا ہوا نہیں ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید وہ روایت صحیح ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کوئی تحریر تھی ریشم پر کڑی ہوئی جو پیش کی گئی تھی بہرحال حضور علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا ما انا بقاری وہ صاحب حضور علیہ السلام سے بغل گیر ہو گئے اور بہت زور سے دبایا یہاں تک کہ حضور علیہ السلاۃ فرماتے ہیں کہ میرے بس سے باہر ہو گیا پھر چھوڑ دیا اور کہا کہ اکر پڑھو آپ نے پھر جواب ارشاد فرمایا میں انا بقاری میں پڑھا ہوا نہیں ہوں انہوں نے پھر دوسری بار بغل گیر ہو کر پہلے سے بھی زیادہ زور سے دبایا اور کہا پڑھو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر وہی جواب تھا پھر چوتھی مرتبہ کے بعد انہوں نے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کیا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا پڑھو اور تمہارا رب تو بہت کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا وہ صاحب ایک ایک جملہ پڑھنے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ پڑھتے چلے گئے یہ واقعہ رونما ہونے کے بعد وہ صاحب غائب ہو گئے اس کیفیت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا غیر معمولی اثر ہوا کہ جس میں مبارک لرزنے لگا اور یہ خیال ہوا کہ پتا نہیں یہ کیا چیز ہے کیا تجربہ ہے اور کیا میری زندگی کا آخری لمحہ آ گیا ہے اب کیا ہوگا اسی اسی پریشانی میں آپ وقت واپس گھر تشریف لے گئے یہ واقعہ یقیناً صبح صادق سے قبل کا وقت ہوگا جب آپ گھر پہنچے ہوں گے وہ وقت عام معمولی کے لحاظ سے واپس گھر تشریف لانے کا نہیں تھا یقیناً گھر والے پریشان ہوئے ہوں گے انہوں نے دیکھا کہ آپ کے بدن مبارک پر لرزہ تاری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشانی کے عالم میں ہیں گھر آتے ہی آپ نے کپڑے وغیرہ مانگے اور کے تھوڑی دیر لیٹ گئے کچھ دیر لیٹنے کے بعد جب ذرا سکون ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا اور پھر آپ نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی یہ بخاری کی اسی روایت میں ہے یعنی مجھے اپنی جان کا ڈر ہے کہ میں ہلاک نہ ہو جاؤں اس موقع پر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بے ساختہ تسلی دی وہ تسلی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برکھ ہونے کی ایک اہم اور واقع دلیل ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلاۃ وسلم سے کہا ہرگز نہیں عربی کے الفاظ ہیں کل لا ابدا انك لتصل الرحمة وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق ہرگز نہیں اللہ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا کبھی شرمندہ نہیں کرے گا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلا رحمی کرتے ہیں لوگوں کا بوجھ بانٹ لیتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے معاملے میں لوگوں کی مدد کے لیے حاضر رہتے ہیں لہذا ایسا آدمی کیسے رسوا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کیسے ایسے آدمی کو رسوا کر سکتا ہے جو اتنے بلند اخلاقی مرتبے پر فائز ہو آپ جیسا عالی مقام انسان کسی معباد الطبعی ناگہانی آفت کا شکار ہو ایسا نہیں ہو سکتا آپ جیسا عالی مقام انسان کسی مابعد الطبعی ناگہانی آفت کا شکار ہو ایسا نہیں ہو سکتا جس وقت یہ واقعہ ہوا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی وہ کوئی چھوٹی عمر کی بچی نہیں تھی اس واقعے کے وقت ان کی عمر کوئی چون یا پچپن سال تھی اور مکہ مکرمہ کی ایک بڑی عاقل سمجھدار اور ذمہ دار خاتون تھی اتنی سمجھدار تھی کہ ان کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار تھا ان کے تجارتی قافلے شام اور یمن وغیرہ جایا کرتے تھے اور ان کے ملازمین کی ایک بڑی تعداد تھی جو یہ سارا کام کیا کرتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اجنبی نہیں تھے پندرہ سال سے سے تو ان کے کے اور دن رات رفیق تھے شادی کئی سال قبل سے کاروباری رفاقت بھی تھی اس وقت سے ہی حضور علیہ سلاۃ وسلام کے اخلاق و کردار اور دیانت داری کے گہرے نقوش ان کے دل و دماغ پر سبت تھے اور اس کردار سے متاثر ہو کر ہی انہوں نے حضور علیہ السلاۃ وسلام کی زندگی میں آنے کی خواہش ظاہر کی تھی پھر اس رفاقت سے بھی پہلے پچیس سال سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بستی کے رہنے والے تھے دور کے عزیز بھی ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کوئی ایسے اجنبی نہ تھے کہ وہ پہلے سے واقف نہ ہو خلاصہ یہ کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ چالیس سال سے حضور علیہ السلام کو جانتی تھی چالیس سال کے اس تجربے کے بعد جب یہ واقعہ رونما ہوا تو ان کا بے ساختہ رد عمل یہ تھا کہ ایسا عظیم انسان جو اتنے اونچے کردار اور بلند اخلاق کا مالک ہے اس کو اللہ تعالی رسوا کر ہی نہیں سکتا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فوری رد عمل حضور علیہ السلاۃ والسلام کی نبوت کی حقانیت کی روشن دلیلوں میں سے ایک ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں شمع بھر بھی کوئی اور پہلو ہوتا تو وہ اس پچ... تو وہ اس پچیس سالہ رفاقت کے دوران حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی پختہ عمر اور ذہین خاتون سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا تھا انسان گھر سے باہر جتنا بھی عظیم مانا جائے اپنے گھر والوں کی نظر میں وہ وہی رہتا ہے جو وہ حقیقت میں ہوتا ہے دور کے ڈھول تو ہر ایک سہانے بنا سکتا ہے لیکن شب و روز کی رازدار ہم دم سے اپنی کمزوریاں چھپا کر رکھنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہوتا شاید یہی وجہ ہے کہ تاریخ کے اکثر مشاہیر کی بیویا دنیا بھر کے برعکس اپنے شوہروں کی عظمت کی زیادہ قائل نہیں ہوتی بہرحال اس پہلی وہی کے کچھ ہی عرصے بعد دوسری اور پھر تیسری وہی نازل ہوئی اور پھر یہ سلسلہ ایک مسلسل بارش کی طرح شروع ہو گیا ان ابتدائی آیات ہی میں جو دوسری یا تیسری وہی میں شامل تھی ایک آیت نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا قَوْلًا ثَقِيلًا ایک ثقیل کلام آپ پر ہم نازل کریں گی پھر ایک ایک کر کے جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے جیسے جیسے حالات پیش آتے گئے ان کے حساب سے وہی نازل ہوتی گئی ہر ہر قدم پر اور ہر ہر لمحے حضور علیہ السلات وسلم کی تسلی کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی رہنمائی کے لیے نئی نئی ہدایات نازل ہوتی گئی کفار مکہ کے نت نئے اعتراضات کے جواب دیے گئے یہودیوں کے شبہات کو دور کیا گیا عیسائیوں کے شکوق کا دفعیہ کیا گیا غرض جو جو مشکلات ان تیئیس سالوں میں آتی گئی ان سب کا حل قرآن پاک میں نازل ہوتا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دن سے یہ طریقہ بھی اختیار فرما لیا تھا کہ قرآن پاک کا جو حصہ نازل ہوا اس کو فوراً ضبط تحریر میں لانے کا بندوبست کرا دے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو یاد بھی کرا دے قرآن پاک میں آیا ہے کہ جو حصہ نازل ہوتا تھا وہ حضور علیہ السلاۃ وسلام کے قلب مبارک پر گویا آپ سے آپ لکھا جاتا تھا پھر اس کے مٹنے کا یا بھولے جانے کا کوئی سوال نہیں تھا شروع شروع میں یہ ہوا کہ جب فرشتہ آتا یا وہی کی مخصوص آواز آتی تو حضور صلی اللہ علیہ و وسلم خود بھی جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے تھے اس پر ایک جگہ کہا گیا کہ ایسا نہ کرو بلکہ خاموشی سے سنو اور مطمئن رہو تم بھولو گے نہیں لا لاتو ہی لسا بھی آپ اس قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دے کیونکہ اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھوانا ہمارے ذمے ہیں ایک دوسری جگہ فرمایا گیا سنو کو رے ہم خود تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم بھولو گے نہیں گویا جو ہی وہ نازل ہوتا تھا حضور علیہ السلاۃ وسلام کے دل پر لکھا جاتا تھا اور اس کے مٹنے یا بھولنے کا کوئی سوال نہیں تھا پھر حضور علیہ سلاۃ وسلام اسی وقت یا اگر رات کو وہی آتی تو اگلے دن اسے صحابہ اللہ اجمعین کو زبانی یاد کروا دیا کرتے تھے صحابہ میں سے جو موجود ہوتے وہ اسی وقت زبانی یاد کر لیا کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ پہلے ہی دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بندوبست بھی کیا کہ جو صحابہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کو روز کے روز نیا نازل شدہ حصہ لکھوا دیا جاتا تھا اس وقت مکہ مکرمہ میں کاغذ کا زیادہ رواج نہیں تھا کاغذ مل تو جاتا تھا تھا لیکن بڑا مہنگا اور اور کم چین میں بنتا تھا اور چین ہی سے آتا تھا ظاہر ہے کہ اس زمانے میں چین سے کتنا کاغذ آ سکتا تھا آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں لیکن لکھنے کے لیے عام طور پر جو سامان استعمال ہوتا تھا وہ یا تو لکڑی اور پتھر کی تختیاں ہوتی تھی یا ایک کاغذ نما جھلی بنتی تھی جو کسی جانور عموماً اونٹ یا ہرن کی جھلی سے تیار ہوتی تھی زیادہ رواج اس جھلی کا تھا اس کی کتابیں آج بھی موجود ہیں اور آج بھی دنیا کی کئی لائبریریوں میں اس جھلی پر لکھا ہوا پورا کتب خانہ موجود ہے دیکھنے سے اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ قدیم انداز کا کاغذ ہے یا پیرشمنٹ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تبلیغی خطوط بعد میں حکمرانوں کو تحریر فرمائے وہ بھی جلی یعنی پیرشمنٹ پر تحریر فرمائے گئے جلی کے علاوہ جانوروں کی ہڈی کی تختیاں بھی اس غرض کے لیے استعمال ہوتی تھی اونٹ چونکہ بڑا جانور ہے اس کے کندھے کی ہڈی بہت بڑی ہوتی تھی اس لیے اس سے بھی تختی بنتی تھی غرض یہ سب چیزیں عرب میں مروش تھی اور ان سب چیزوں پر قرآن پاک بھی لکھا جاتا تھا نزول وہی کے عمل کی تکمیل کے بعد جو لکھنے والا بھی دستیاب اور قریب ہوتا تھا اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا بیچتے اور بلا کر جو چیز لکھنے کی اس وقت فوری طور پر دستیاب ہوتی تھی اس پر لکھوا دیا کرتے تھے اور زبانی یاد کرنے والوں کو ترتیب بھی اسی وقت بتا دیا کرتے تھے کہ اس کو فلا آیت سے یا صورت سے پہلے یاد کر لینا اور اس کو فلا آیت یا صورت کے بعد یاد کر لینا پھر جب مکر مکرمہ میں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی تو حضور علیہ السلاۃ وسلام نے مسلمانوں بالخصوص خواتین کی تعلیم و قرآن کا بندوبست بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موبائل ٹیچرز مقرر فرمائے کہ وہ گھر گھر جا کر خواتین کو قرآن پاک کے تحریری اجزاء بھی فراہم کرے اور قرآن کی تعلیم بھی دے ہم میں سے اکثر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ سنا ہے وہ جب اپنی بہن اور بہنوئی کو قتل کرنے کی نیت سے اپنی بہن کے گھر پہنچے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے اور ایک صحابی خبا بن ار رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھا رہے ہیں اس وقت ان کی بہن کے پاس صورتحال لکھی ہوئی موجود تھی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت بھی جب کہ ظلم و ستم اپنی انتہا پر تھا اور کفار مکہ کی طرف سے قتل و غارت اور تشدد کی ہر صورت روا رکھی جا رہی تھی اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ و وسلم نے یہ اہتمام کیا کہ گردشی معلم مقرر کیے اور قرآن نوشتے گھر گھر مقرر کیے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ گویا ایسے ہی ایک موبائل معلم تھے جو گھروں میں جا کر چپکے چپکے خاموشی سے لوگوں کو قرآن پڑھایا کرتے اور نہ صرف قرآن پڑھا کرتے بلکہ تازہ نازل شدہ حصہ ان کو لکھا ہوا لے جا کر فراہم بھی کیا کرتے تھے چنانچہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ان کی بہن نے گھٹنے کے نیچے سے صورتحا کا ایک حصہ لکھا ہوا نکالا جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا اور پڑھ کر مسلمان ہوئے اس واقعے سے کتابت قرآن حفظ قرآن تدوین قرآن اور تعلیم قرآن اور بالخصوص تعلیم نسواں کی بہت سی تفصیلات ہمارے سامنے آ جاتی ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے مدینہ منورہ میں نسبتاً زیادہ آزادی اور زیادہ بہتر ماحول موجود تھا وہاں حضور صلی اللہ علیہ و وسلم نے حفاظت قرآن کے لیے ان دو اقدامات کے ساتھ ساتھ مزید دو کام اور شروع کر دیے قرآن پاک کا زبانی یاد کیا جانا پہلے سے ارائش تھا اب ایک نیا کام یہ شروع ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں باقاعدہ ایک بڑی درسگاہ قائم کر دی جو صفحہ کے نام سے مشہور ہوئی وہاں پڑھانے کے لیے ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مقرر کر دیا جو اوروں کی نسبت قرآن پاک کی زیادہ تعلیم رکھتے تھے جلدی مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ مزید اور مسجدیں بھی مدینہ پاک کے مختلف محلوں میں قائم ہوئی اور ایسی بہت سی مسجدوں میں جن میں سے کم و بیش انتالیس مسجدوں کی سراحت موجود ہے حضور علیہ السلاۃ وسلم نے مختلف معلموں کو مقرر کیا جو وہاں لوگوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے گویا مدینہ منورہ آتے ہی تعلیم القرآن کے قریب قریب تین درجن سے زائد مدرسے شہر بھر میں قائم ہو گئے ان سب کی رہنمائی اور سرپرستی کرنے والے گویا پہلا نازم تعلیمات انسپیکٹر آف ایجوکیشن مقرر کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلامی تاریخ کا گویا پہلا نازم تعلیمات انسپیکٹر آف ایجوکیشن مقرر کر دیا وہ روزانہ مسجدوں میں جا کر جائزہ لیتے کہ قرآن پاک صحیح پڑھایا جا رہا ہے اور صحیح تعلیم ہو رہی ہے اس طرح قرآن پاک کی تعلیم کا سلسلہ باقاعدہ سرکاری طور پر شروع ہو گیا یہ تیسرا کام تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں شروع کیا چوتھا کام یہ ہوا کہ ہر رمضان المبارک میں رمضان المبارک خاص طور پر قرآن پاک اور وہی الہی سے رشتہ استوار کرنے کا مہینہ ہوتا ہے جبرائیل امین خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ترتیب سے سناتے تھے جس ترتیب میں آج ہمارے پاس موجود ہے یہ اس بات کو مزید یقینی بنانے کے لیے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاداشت میں یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاداشت میں یا قلب مبارک میں قرآن صحیح طور سے محفوظ رہے اس سماعت کے بعد پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل امین کو سنایا کرتے تھے اور گویا دونوں آپس میں دور کرتے تھے حفاظ کرام میں جو دور کرنے کا رواج ہے وہ اسی مقدس واقعے کی یاد ہے کہ سنانے والا سنائے اور دوسرا سنے پھر دوسرا سنائے اور پہلا سنے یہ رواج اس وقت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جاری ہوا اور آج تک الحمدللہ جاری ہے چنانچہ ایک دور تو جبرائیل امین اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہوتا پھر جن جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس قرآن پاک کے لکھے ہوئے نسخے موجود تھے وہ مختلف ٹکڑے اور مختلف صورتیں لے آتے اور حضور علیہ السلاۃ وسلام کو سنا کر اپنی اپنی تحرور کی اصلاح کر لیتے چنانچہ صاحب کرام رضوان اللہ علیم اجمعین اپنی اپنی تختیہ کاغذ یا جلیا لے آتے تھے اور پڑھ پڑھ کر سناتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کر فرما دیتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے اور جہاں کہیں غلطی ہوتی تو اس کی تصحیح فرما دیا کرتے تھے اسی طرح جن لوگوں نے زبانی یاد کیا ہوتا تھا وہ زبانی سنایا کرتے تھے حضور علیہ السلاۃ وسلام سن کر اس کی تصحیح کر دیا کرتے تھے ٹو وے ایکسرسائز ہوا کرتی تھی جو ہر رمضان المبارک میں کی جاتی تھی یہ تھے قرآن پاک کی حفاظت کے لیے کیے جانے والے وہ اقدامات جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اختیار فرمائے یہ چاروں کام حضور علیہ سلاۃ وسلام کی حیات عرضی کے آخری لمحے تک تریسٹھ سال تک جاری رہے جب حضور علیہ وسلم کی زندگی کا آخری رمضان المبارک آیا یعنی وصال سے چھ مہینہ پہلے تو جبرائیل امین سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور دو مرتبہ ہوا دو مرتبہ جبرائیل امین نے سنایا اور دو ہی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سنایا گویا یہ بالواسطہ اشارہ اس بات کا تھا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری رمضان المبارک ہے اور حضور علیہ کی زندگی میں اب اگلا رمضان نہیں آئے گا اس طرح جس لمحے قرآن پاک کے نزول کی تکمیل ہوئی تو اسی لمحے اس کی ترتیب بھی مکمل ہو گئی قرآن کریم کی ترتیب اب میں عرض کروں گا کہ اس طرح تکمیل کے عمل سے گزرنے والی یہ موجودہ ترتیب بھی اس بات کا ایک ثبوت ہے کہ حضور علیہ پر یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت کی دلیل ہے وہ دلیل کیا ہے آپ دیکھیں کہ قرآن پاک تیئیس سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا محدثین اور ارباب نے لکھا ہے کہ حضور علیہ صلاحت وسلم پر وہی کل چوبیس ہزار مرتبہ نازل ہوئی ان چوبیس ہزار مرتبہ میں کبھی کتاب الہی کا ایک لفظ نازل ہوا کبھی ایک جملہ کبھی متعدد آیات کبھی ایک پوری صورت اور کبھی صورت کا ایک حصہ بعض اوقات ایک ہی آیت یا صورت ایک سے زائد بار بھی نازل ہوئی جب بھی کوئی لفظ جملہ یا آیت نازل ہوتی فوراً ارشاد فرما دیا جاتا کہ اسے لکھ لو اب یہ سب چیزیں بظاہر بغیر کسی ترتیب کے لکھی جا رہی ہیں کہیں ادھر کہیں ادھر یعنی بغیر کسی نقشے یا پلاٹ کے یہ چیزیں آ رہی ہیں والا بتا رہا ہے کہ اس کو فلا جگہ لکھو اور اس کو فلا جگہ لکھو تقریباً چوتھائی صدی کے طویل عرصے میں کہی جا کر یہ ترتیب ہمارے سامنے آتی ہے جو آج ہمارے پاس موجود ہے جب قرآن پاک کا نزول مکمل ہوا تو فوراً ہی اس کی یہ ترتیب بھی مکمل ہو گئی اور قرآن پاک اس شکل میں ہمارے سامنے آ گیا اب آپ دیکھیں جو ترتیب بالآخر سامنے آئی ہے یہ کیا ہے اس ترتیب پر بے شمار مفسرین قرآن اور محققین اسلام نے غور کیا ہے کہ اس ترتیب میں کیا کیا مصلحتیں اور کیا کیا حکمت پوشیدہ ہیں یہ موضوع یوں تو بڑی تفصیل کا متقاضی ہے لیکن میں ایک چھوٹے سے پہلو کی طرف اشارہ کر رہا ہوں ہمارے پاکستان ہی کے ایک بڑے نام پر مفسر مولانا امین احسن اصلاحی رحم اللہ نے قرآن پاک میں ترتیب آیات اور ترتیب صورت کا ایک منفرد نظام دریافت کیا ہے ایک منفرد نظام دریافت کیا ہے اس نظام کے مختلف پہلوؤں پر انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ قرآن پاک کی جتنی صورتیں ہیں ساری کی ساری سات بڑے گروپوں میں تقسیم ہیں صورتوں کے ہر گروپ میں جو بنیادی موضوع ہے وہ ایک ہی ہے اور اس گروپ کی ساری صورتوں میں مرکزی مضمون کی حیثیت رکھتا ہے مولانا نے صورتوں یا صورتوں کے گروپ میں پائے جانے والے مرکزی مضمون کو عمود ستون کی اصطلاح سے یاد کیا ہے انہوں نے ہر گروپ اور ہر صورت کا الگ الگ عمود دریافت کیا ہے پہلا گروپ صورت البکر سے شروع ہو کر صورت المائدہ تک چلتا ہے اس کا بنیادی موضوع یعنی عمود نظام شریعت ہے ان تمام صورتوں میں شریعت کے احکام اور فقہی امور نکاح طلاق وراثت سے لے کر اسلامی نظام حکومت اسلامی نظام قانون حدود و تعزیرات اور قصاص و دیت وغیرہ یہ سارے مسائل عمومی انداز میں بیان ہوئے ہیں دوسرا گروپ صورت الانعام سے شروع ہوتا ہے اور صورت توبہ پر ختم ہوتا ہے اس کا موضوع ملت ابراہیمی کی تاریخ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق چونکہ ملت ابراہیمی سے ہے اس لیے قرآن حکیم نے تفصیل سے بتایا کہ ملت ابراہیمی کو یہ امانت کیسے پہنچی اور کن مدارس سے ہو کر حضور علیہ اللہۃ وسلام تک آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبوت و رسالت خاتم ہے اس لیے جس چیز کے خاتم ہے اس سے پوری واقفیت ہونا ضروری ہے یہ چیز بڑی اہم ہے اس لیے یہ سارے واقعات ان صورتوں میں بیان کیے گئے ہیں اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے واقعات اور یہ کہ ان تک کیسے یہ امانت پہنچی کیسے ان کو امامت کا درجہ حاصل ہوا بیت اللہ کی تکمیل کیسے ہوئی اس کا سنگ بنیاد کیسے رکھا گیا یہ سارے معاملات ان میں بیان ہوئے ہیں پھر آگے چل کر تیسرا گروپ شروع ہوتا ہے جس میں نبوت کے خصائص اور ہجرت کے امتیازی افسا بیان ہوئے ہیں یہ گروپ سورہ یونس سے شروع ہو کر سورت النور پر ختم ہوتا ہے اس طرح ہر گروپ کا ایک الگ موضوع ہے اس کے علاوہ دوسری بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر گروپ کسی مکی صورت سے شروع ہوتا ہے اور مدنی صورت پر ختم ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ کہ گروپ میں جتنی صورتیں ہیں وہ ساری کی ساری دو دو کے جوڑوں میں منقسم ہیں گویا ہر صورت دوسری صورت کا ایک جوڑا یا زوج ہے قرآن پاک میں کوئی صورت ایسی نہیں ہے جو تنہا ہو اور اس کا کوئی زوج نہ ہو سوائے صورت الفاتحہ کے جو پورے قرآن پاک کا گویا ابتدائیہ ہے اور پورے کلام الہی کا ایک دیباچہ ہے اس کے علاوہ جتنی صورتیں ہیں وہ سب دو دو صورتوں کے جوڑے کی شکل میں ہیں با جگہ تو ذرا سا ہی غور کرنے سے صورتوں کے ان جوڑوں کا پتہ چل جاتا ہے مثلا قرآن پاک کی آخری دو صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ایک جوڑا ہے اور قرآن سے ذرا سی واقفیت رکھنے والا ہر شخص جان سکتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے کا جوڑا ہے ایک جوڑے کی دو صورتیں کہیں تو ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں بعض جگہ ایسا ہے کہ ایک ہی مضمون دو صورتوں میں بیان ہوا ہے آدھا ایک صورت میں اور آدھا دوسری صورت میں بعض جگہ ایسا نظر آتا ہے کہ ملتے جلتے مضامین دونوں صورتوں میں آ گئے ہیں بعض اوقات ایک چیز کا ایک پہلو ایک صورت میں آیا اور اس کا دوسرا پہلو دوسری صورت میں کہیں سوال ایک صورت میں ہے اور جواب دوسری صورت میں کہیں دعویٰ ایک صورت میں اور دلیل دوسری صورت میں ہے بعض اوقات اعتراض ایک صورت میں ہے اور اس کا دفعیہ دوسری صورت میں ہے اور اس کا دفعیہ دوسری صورت میں گویا یہ دونوں صورتیں جوڑے جوڑے کر کے قرآن میں نازل ہوئی ہے اور یہ جوڑے اسی ترتیب کے ساتھ قرآن پاک میں چلے آ رہے ہیں لیکن جب قرآن پاک نازل ہوا تو اس طرح نہیں ہوا تھا نزول میں تو یہ ہوا کہ اگر ایک جوڑا آج نازل ہوا ہے تو دوسرا جوڑا بیس سال پہلے نازل ہوا تھا ایک ٹکڑا آج نازل ہوا ہے تو دوسرا ٹکڑا پندرہ سال بعد نازل ہوا اب جب آپ اس موجودہ ترتیب کو دیکھیں تو بتائیں کہ کیا کسی انسان کے لیے یہ ممکن ہے کہ ایک دن بیٹھ کر سوچے کہ میں تیئیس سال کے طویل عرصے کے دوران میں تھوڑی تھوڑی کر کے ایک کتاب لوگوں کو دوں گا اس کی یہ ترتیب ہوگی کہ اس کے ساتھ گروپ ہوں گے بڑی صورتوں کے گروپ کتاب کے آغاز میں ہوں گے چھوٹی صورتوں کے گروپ بعد میں ہوں گے ہر گروپ میں پہلے وہ صورتیں ہوں گی جن کا آغاز نزول مکہ مکرمہ میں ہوگا آخر میں وہ صورتیں ہوں گی جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہوگی اور اس میں دونوں صورتوں کے گروپ ہوں گے اور اس کے جوڑے ہوں گے اور ہر جوڑے کی جو صورتیں ہوں گی ان کے آپس میں معنی و مطالب میں بڑی مناسبت اور مشابہت پائی جائے گی یہ چیز کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے بلکہ کسی کمپیوٹر کے لیے بھی ممکن نہیں کہ تیئیس سال کی اس طرح منصوبہ بندی کر دے کہ مستقبل کی پوری نقشہ کشی اور منظر کشی کر کے دے دے قرآن پاک کی آیات اور صورتوں کے مابین یہ ربط جس کے لیے بجا طور پر نظم قرآن کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے ایک اہم تفسیر علم سمجھا جاتا رہا ہے متقدمین اور متاخرین دونوں نے اس پر اظہار خیال کیا ہے اور داد تحقیق دی ہے اس ضمن میں جن اہل علم کی تحقیقات قابل ذکر ہے ان میں امام فخر الدین راضی متقدمین میں اور مولانا اشرف علی تھانوی مولانا حسین علی سید قطب مولانا حمید الدین فراہی ان کے شاگرد رشید مولانا امین اسلائی اور مولانا سید ابوالعلی مودودی متاخرین میں قابل ذکر ہے ان حضرات نے نظم قرآن کے بارے میں جو اسالیب تحقیق اپنائے ہیں وہ خود اپنی جگہ نہ صرف علم و تحقیق کی نئی نئی دنیاؤں کی ترجمانی کرتے ہیں بلکہ قرآن مجید کے اعجاز کے نئے نئے پہلو سامنے لا رہے ہیں قرآن پاک کے جن مفسرین و محققین نے نظم قرآن کے نئے نئے اسالیب دریافت کیے ہیں ان کی تعداد درجنوں میں ہے یہ تصور کرنا درست نہ ہوگا کہ نظم قرآن ربط آیات و صورت کے یہ سارے نظام ایک دوسرے سے متعارض ہے ہرگز نہیں نہ صرف یہ سب نظام بلکہ آئندہ دریافت ہونے والے دیگر نظام بھی آجاز قرآن کے محض ایک یا چند پہلوؤں کی ترجمانی کرتے ہیں یہاں ان سب نظاموں کے تقابلی مطالعے کی گنجائش نہیں ہے البتہ اتنی بات سے قرآن کا ہر قاری وہ دوست ہو یا دشمن اپنا ہو یا پرایا عالم ہو یا جاہل بہرحال اتفاق کرے گا کہ نظم قرآن قرآن کی کی ان نزاکتوں کا علم نزول تاریخ کے پس منظر میں معجزات کی ایک نئی کہکشاں کا دروازہ کھول دیتا ہے جیسا کہ عرض کیا گیا کسی بشر کے لیے یہ ممکن نہیں کہ مختلف اور متنوع حالات و واقعات کے ضمن میں آنے والی ہدایت اور تبصروں کو اس طرح مرتب کر دے کہ آخر میں ایک ایسا نقشہ وجود میں آ جائے جس کی نزاکت باریکیاں اور عجائب و غرائب لامت نہ ہی دکھائی دے یہ تو جب ہو سکتا ہے کہ پہلے سے کوئی نقشہ بنایا ہوا موجود ہو پہلے سے ایک چیز مکمل ہو آپ ایک موزیق کا کوئی نقشہ اس فرش پر بنانا چاہے اور آپ ایک بچے سے کہیں یہ ٹکڑا ادھر رکھ دو اور یہ ٹکڑا ادھر رکھ دو اس طرح غیر مرتب انداز میں پتھروں کے ٹکڑے ادھر ادھر رکھواتے چلے جائیں اور تئیس سال کے بعد جو نقشہ بنے وہ بڑا خوبصورت ہو بیل بوٹے بنے ہوئے ہو اور جیومیٹری کے اصولوں کی پوری رعایت کے ساتھ اس کے خاکے موجود ہو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب پہلے سے کوئی نقشہ آپ نے بنا رکھا ہو اور آپ کو ایک ایک ٹکڑے کا پتا ہو کہ اس کو کہاں رکھنا ہے حضور علی صلاحت وسلام نے کوئی ایسا نقشہ بنا کے نہیں رکھا تھا یہاں تو یکایک ایک شخص آیا اس نے کہا پڑھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجنبیت کے سبب سے گھر چلے گئے حضور علیہ کو تو ذرا بھی توقع نہ تھی کہ مجھ سے یہ کام لیا جائے گا اگر توقع ہوتی تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کچھ نہ کہتی جو انہوں نے کہا وہ تو کہتی کہ ہاں ہاں ہم تو پہلے سے ہی توقع کر رہے تھے کہ آپ نبی بنائے جائیں گے کہتی کہ آؤ چلو مل کر یہ نیا کاروبار شروع کرتے ہیں اس کے برعکس ان دونوں مقدس شوہر اور بیوی کا جو بے ساختہ رد عمل تھا وہ اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں بالکل خالی ذہن تھے ان کے ذہن میں اس واقعے سے ایک لمحے پہلے تک ذرا برابر بھی یہ بات نہیں تھی کہ کیا کرنا ہے اور ان سے کیا کام لیا جانے والا ہے خود قرآن مجید میں ہے کہ تمہیں پہلے کچھ پتہ نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے یعنی تمہیں از خود کچھ معلوم نہیں تھا اللہ نے سب سے پہلے تمہیں بتایا تو گویا قرآن پاک کی موجودہ ترتیب کا ترتیب نزول سے مختلف ہونا خود اس کی حقانیت کی دلیل ہے اور جتنا آدمی اس پر غور کرتا چلا جاتا ہے اسی قدر یہ بات ثابت ہوتی چلی جاتی ہے کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے اور اللہ رب العزت ہی نے اس کو نازل کیا ہے قرآن مجید کی کرات جب قرآن پاک نازل ہوا تو عربی زبان میں عام طور سے تحریروں میں نقطے لگانے کا رواج نہیں تھا زبر زیر اور عراب کا رواج تو کیا غالباً عراب کا تصور بھی نہیں تھا اس لیے جب قرآن پاک پہلے پہل لکھا جانا شروع ہوا تو اس میں اکثر و بیشتر نسخوں میں نہ نقطے ہوتے تھے اور نہ عراب اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ عربی زبان میں نقطے سرے سے موجود ہی نہیں تھے بلکہ مراد صرف یہ ہے کہ عام طور پر ان کو لکھنے کا رواج نہیں تھا بہت سے حروب بغیر نقطوں کے ہی لکھے جاتے تھے اور پڑھنے والے ان کو ٹھیک پڑھتے تھے سمجھنے والے بھی ان کو ٹھیک ٹھیک سمجھا کرتے تھے نقطوں کی عدم موجودگی کی صورت میں اس بات کی بہت زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ قرآن پاک کو کسی مستند استاد سے پڑھا جائے اس لیے کہ بغیر نقطو کے لکھی گئی تحریر کو اگر استاد کی مدد کے بغیر پڑھا جائے گا تو ایک لفظ یا حروف کو ایک سے زائد طریقے سے پڑھنے کا امکان موجود رہے گا مثال کے طور پر فتح ایک لفظ ہے جس کے معنی ہے تحقیق کرو یہ لفظ صورت الحجرات میں آیا ہے اس پر اگر نقطے نہ ہو اور آپ اپنے ذہن اور اندازے سے اس کو پڑھنا چاہے تو آپ اس کو کئی طرح پڑھ سکتے ہیں مثلا فتس بھی تو جس کے معنی بھی یہی ہیں کہ تحقیق کرو اس طرح اور کئی الفاظ ہو سکتے ہیں ان حالات میں یہ امکان موجود ہے کہ ایک لفظ کو ایک سے زائد طریقوں سے پڑھا جا سکے اس لیے قرآن پاک پڑھنے پڑھانے میں ہمیشہ سے بنیادی اہمیت اس بات کو دی گئی کہ اس کے متن کو کسی مستند استاد سے سبکن سبکن پڑھا جائے اور استاد اس بات کو یقینی بنائے کہ طالب علم نے قرآن مجید کا متن صحیح طور پر پڑھ لینے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے آج تک ایسی کوئی مثال موجود نہیں ہے کہ کسی شخص نے محض قرآن پاک کا مطبوعہ نسخہ دیکھ کر خود ہی اس کو پڑھ لیا ہو اور خود ہی اس کو یاد بھی کر لیا ہو اور یوں وہ قرآن پاک کا مستند حافظ اور قاری بھی بن گیا ہو اگرچہ اب ایسا کر لینا ناممکن نہیں ہے اس لیے کہ قرآن پاک میں نقطے لگے ہوئے ہیں زیر زبر لگے ہوئے ہیں اس کو پڑھنے کا طریقہ معلوم ہے بڑے بڑے قاری حضرات کے کیشٹ دستیاب ہے لیکن مسلمانوں میں رواج ہمیشہ سے اسی بات کا رہا ہے کہ براہ راست کسی مستند سے قرآن مجید کو پڑھا جائے اور مستند استاد سے پڑھنے کے بعد یہ طریقہ بھی رائج رہا کہ جس شخص سے پڑھا جائے اس سے اس کی سند بھی حاصل کی جائے صنعت ایک ایسی چیز ہے جو صرف مسلمانوں کے ہاں ہی مروج ہے دنیا کی کسی قوم میں اس انداز سے صنعت کا رواج نہیں رہا جس انداز سے مسلمانوں کے ہاں رائج ہے کوئی مذہبی روایت ہو یا غیر مذہبی کوئی مشرقی قوم ہو یا مغربی آسمانی کتاب پر یقین رکھتے ہو یا غیر آسمانی پر کسی بھی قوم میں صنعت کا رواج موجود نہیں ہے یہ خصوصیت اور نعمت اللہ رب العزت نے صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کی امت کو عطا فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے جو علم انسانیت کو پہنچا ہے وہ مکمل سند اور استناد کے ساتھ پہنچا ہے اس کی تعلیم کی ایک ایک چیز اور اس کے ایک ایک لفظ کے بارے میں تحقیق اور قطعیت سے یہ بتایا جا سکتا ہے یہ چیز کے ذریعے سے ہم تک آئی ہے قرآن پاک بھی نسلوں اور قوموں کے غیر منقطع تواتر پر مبنی سنت متصل سے ثابت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات فرمودات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال بھی مکمل سند متصل سے ثابت ہے جب میں سند متصل کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو میری مراد حدیث کی اصطلاحی زبان میں وہ سلسلہ روایت راویوں کا وہ سلسلہ ہوتا ہے جو مجھ سے لے کر حضور علیہ السلاۃ وسلام کی ذات گرامی سے جا ملتا ہے اگر میں آپ سے کوئی حدیث بیان کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلاۃ وسلام نے یوں فرمایا مثلا آپ نے ارشاد فرمایا ان نمل اعمال بنیات اعمال کا دار مدار نیت پر ہے اعمال کا دار مدار نیت پر ہوتا ہے یا مثلا میں قرآن پاک کی کوئی آیت تلاوت کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے تو ان دونوں صورتوں میں قطعیت اور یقین کے ساتھ میں آپ سے بیان کر سکتا ہوں کہ یہ یہ بات مجھ مجھ سے سے کس کس نے کہی ہے یا حدیث استاد نے بیان کی ہے میں آپ کے مطالبے پر یہ بھی بیان کرنے کا پابند ہوں کہ ان استاد کا علمی مقام اور اخلاقی درجہ کیا تھا وہ اپنے کردار اور علم میں کسی درجے کے انسان تھے وہ اپنے کردار اور علم میں کس درجے کے انسان تھے ان کا اخلاق کس درجے کا تھا ان کا دین کس درجے کا تھا انہوں نے علم حدیث کی تعلیم کہاں سے حاصل کی ان کے بارے میں کیا رائے تھی یہ پوری تفصیل بیان کرنا ضروری ہے اس کے بغیر علم حدیث میں کوئی صنعت مسترد نہیں ہوتی پھر یہ کہ خود ان استاد صاحب نے کس سے سیکھا ان کے بارے میں ساری معلومات کہ انہوں نے جس سے سیکھا وہ صاحب کس درجے اور کردار کے انسان تھے ان کا علم و فہم کس سطح کا تھا یہ معلومات درکار ہوگی اللہ بحاد القیاس مثال کے طور پر ایک روایت حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ سے سنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت امام نافع سے سنی امام نافع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی یہ بات کسی اور قوم کی مذہبی یا غیر مذہبی روایت میں موجود کیا ممکن ہی نہیں آپ عام چیزیں تو چھوڑ دیں خود بائبل کی صنعت اگر آپ عیسائیوں سے جاننا چاہے تو ان کے پاس اس کی کوئی صنعت نہیں اس سے پوچھے کہ تورات تمہارے پاس کس ذریعے سے آئی ہے تو اس کی بھی کوئی سند کسی یہودی کے پاس دستیاب نہیں ہے صرف مشہور ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو حضرت موسا علیہ السلام پر اتاری گئی تھی یا یہ معلومات ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چار ہواریوں نے ان کے بارے میں بیان کی تھی ان کے قریبی ہواریوں نے ان کے بارے میں جو واقعات بیان کیے تھے وہ اب چار انجیلوں کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے اس کے علاوہ وہ کوئی سند کسی یہودی یا عیسائی کے پاس موجود نہیں لیکن صرف مسلمان دنیا کی وہ قوم ہے جو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب ہر چیز قرآن مجید بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی معلومات بھی یہ سب ایک ایک تفصیل کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں اور نہ صرف بیان کر سکتے ہیں بلکہ اس کے راویوں میں سے کسی بھی آدمی کے بارے میں اگر آپ پوچھیں گے کہ فلاں آدمی کون تھا تو علم حدیث کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں اس کا پابند ہوں کہ آپ کو مطمئن کروں کہ وہ فلاں شخص تھا فلاں جگہ پیدا ہوا تھا فلاں جگہ اس کا انتقال ہوا اتنا عرصہ اس نے دین حاصل کیا تھا اس کا کردار ایسا تھا اس اس اس اس کا کا تقوی درجے تھا دور کے کے عام اہل دین بارے میں یہ, یہ رائے رکھتے تھے لہذا آپ مطمئن ہو جائیں گے کہ یہ واقعی ایک مستند با کردار متقی خدا ترس انسان تھا جس نے بات روایت کی ہے یہ چیز اتنی عظیم الشان ہے کہ اس کی اہمیت پر جتنا غور کیا جائے انسان کے تعجب اور ایمان دونوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اس بات کو بے مثال علمی اہمیت بھی حاصل ہے اور یہ ایک دینی فضیلت بھی ہے ایک تابع حضرت عبداللہ بن مبارک یا انہی کے دور کے کسی اور بزرگ کا ارشاد ہے الاسناد من الدین اسناد بھی دین کی ایک بنیاد ہے اگر ہمارے دین میں سند نہ ہوتی تو جس کا جی چاہتا کوئی بات دین کی طرف منسوخ کر دیتا جیسا کہ دنیا کے تمام مذاہب میں ہوا ہے جو کچھ کسی بڑی شخصیت نے کہہ دیا یا اس سے منسوخ کر دیا گیا بعد والوں نے اسے اپنے مذہب کا حصہ مان لیا اور وہ چیز ان کے مذہب میں شامل ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں یہ چیز ممکن نہیں ہے جب تک کسی چیز کی براہ راست مستند روایت موجود نہ ہو اس کی نسبت حضور علیہ سلاۃ وسلام کے دین سے نہیں ہو سکتی جس طرح بجلی کے تار میں کرنٹ آ ہی نہیں سکتا جب تک اس کا سلسلہ براہ راست پاور ہاؤس یا بجلی گھر سے ملا نہ یا بجلی گھر سے ملا ہوا نہ ہو بلب میں اس وقت تک روشنی آ ہی نہیں سکتی جب تک اس کی سرد متصل پاور ہاؤس سے نہ ملی ہو مسلمانوں میں بھی ہر چیز اور تعلیم جب تک براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑی ہوئی نہ ہو اس وقت تک اس میں دین کی روشنی پیدا نہیں ہو سکتی یہی وجہ ہے قرآن پاک میں اور احادیث میں بالخصوص اور بقیہ دینی و عربی علوم میں بالعموم سب سے زیادہ اہمیت اس بات کو دی گئی کہ اس کی صنعت کو محفوظ رکھا جائے اسی لیے اس بات کو ضروری قرار دیا گیا کہ قرآن پاک کو کسی مستند استاد کی مدد سے پڑھا جائے جب تک استاد وہ حضرات نہ ہو جنہوں نے قرآن مجید کی تعلیم مستند اساتذہ سے حاصل نہ کی ہو اور پھر خود وہ مستند اساتذہ ایسے ہو جن کا سلسلہ تلمیز ہوتے ہوتے ان تابعین قرآ تک جا ملے جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین سے قرآن پاک کی تعلیم پائی تھی اس وقت تک تعلیم مستند نہ کہلا سکے گی جب تک تابعین اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا دور موجود تھا تو اس کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ قرآن پاک میں نکتے لگانے کا اہتمام بھی کیا جائے لیکن جیسے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا دور ختم ہوتا چلا گیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہونے لگے تو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ عربی زبان کے اس علم کو مزید پختہ کیا جائے اور اس کو اس طرح معیار بند کر دیا جائے کہ کوئی شخص اگر استاد کی مدد اور رہنم اور رہنمائی کے بغیر بھی قرآن پڑھے تو اس کا امکان نہ رہے وہ کسی لفظ کو غلط پڑھ لے چنانچہ حجاج ابن یوسف جو ایک مشہور مسلمان منتظم اور عراق کا گورنر تھا اور بنی امیہ کے دور کی ایک مشہور سیاسی شخصیت تھا اس کے زمانے میں اگرچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم علیہ اجمعین اکا دکا موجود تھے اور اس دور کو بھی تبرکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا دور ہی کا دور کہا جاتا ہے لیکن اس وقت ان کی تعداد بڑی خال خال تھی آٹھ دس حضرات دنیا کے مختلف گوشوں میں موجود تھے عام طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم علیہ اجمائین دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے اور یہ دور عام طور پر تابعین بلکہ تبع تابعین کا دور تھا حجاج ابن یوسف نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے مشورے اور رہنمائی سے تابعین کی ایک ماہر جماعت کو مقرر کیا اور ان کو یہ ذمہ داری سونپی کہ بہت سے نسخے تیار کیے جائے اور ان سب میں قاعدے کے مطابق نقطے لگائے جائے چنانچہ اس وقت سے قرآن پاک میں نقطے لگانے کا اہتمام بھی کیا جانے لگا اس واقعے کے کچھ اور عرصے بعد اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ قرآن پاک میں اعراب یعنی زبر زیر بھی لگائے جائے اعراب اس لیے لگائے گئے کہ اب وہ دور آ گیا تھا کہ حفاظ کی تعداد بھی اب نسبتاً کم ہونے لگی غیر حفاظ کی تعداد زیادہ ہوتی ایک زمانہ وہ تھا کہ مسلمانوں میں اکثر حفاظ کی ہوتی تھی اور تھوڑے لوگ ایسے ہوتے تھے جو غیر حفاظ ہوتے تھے اب اس کے برعکس زمانہ آ گیا اس لیے اس بات کا خاص خطرہ تھا کہ جو لوگ ناظرہ پڑھیں گے ان کو چونکہ زبانی یاد نہیں ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ زیر زبر میں غلطی کرے پھر غیر عرب لوگوں کی بھی بہت بڑی تعداد اسلام میں داخل ہو چکی تھی جن کی عربی زبان بڑی کمزور تھی اس لیے زبر زیر کی ضرورت ان کو بھی پیش آتی اعراب دوسری صدی ہجری کے اواخر یا تیسری صدی ہجری کے اوائل میں کسی وقت لگائے گئے یہ تھی قرآن پاک کی تحریر و تدوین کی مختصر تاریخ یہ ابتدائی تدوین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر طب تعبین کے اواخر تک مکمل ہو گئی یعنی اس دور تک جس دور کے قرا کے ذریعے سے قرآن ہم تک پہنچا ہے اور تسلسل کے ساتھ آیا ہے اس دور تک قرآن پاک کی ابتدائی تدوین و تصویر کا یہ مختصر سا خاکہ ہے اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ کس طرح وہ نسخہ تیار ہوا جو آج ہمارے پاس ہے جس میں نقطے بھی ہیں اور زبر زیر بھی ہیں اعراب بھی ہیں قرآن کریم کی منزلیں حضور علیہ السلاط وسلام نے جب قرآن پاک صاحب کرام رضوان اللہ علیہم کو دیا اور جس شکل میں اللہ رب العزت نے اس کو اتارا اس شکل میں یہ صرف صورتوں کی صورت میں مرتب تھا اس میں ترتیب صرف صورتوں کی تھی صورتوں کے علاوہ کوئی ترتیب نہیں تھی بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اپنے اپنے ذوق اور اپنے اپنے معمولات کے لحاظ سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے حضور علیہ صلاۃ وسلام کا ارشاد یہ ہوتا تھا کہ قرآن پاک کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کی جائے بہت غور و فکر کے ساتھ اس کا دور پورا کیا جائے اور ترتیل کا اصول جو قرآن نے دیا ہے اس کو نظر انداز نہ کیا جائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں سے بعض کی کوشش انتہائی ذوق و شوق کی وجہ سے یہ ہوتی تھی کہ جتنی جلدی ممکن ہو قرآن مجید کا دور ختم کر لے کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ایک مرتبہ قرآن ختم کرنا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں مہینے میں ایک بار ختم کرو اس پر ایک صحابی نے عرض کیا کہ میرے اندر اس سے زیادہ کی ہمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا مہینے میں دو بار ختم کر لیا کرو انہوں نے پھر عرض کیا کہ میرے اندر انہوں نے پھر عرض کیا میرے اندر اس سے بھی زیادہ کی ہمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ایک مہینہ میں تین بار کر لیا کرو انہوں نے کہا میرے اندر اس سے بھی زیادہ کی ہمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہفتے میں ایک بار کر لیا کرو انہوں نے کہا میرے اندر اس سے بھی زیادہ کی ہمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تین دن میں ایک قرآن پاک ختم کر لیا کرو انہوں نے پھر اصرار کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اس سے زیادہ نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ کام آدمی کو وہ کرنا چاہیے جس کو وہ نبھا سکے اور پھر ہمیشہ کر سکے اس مفہوم کو ایک مشہور حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے خیر الاعمال قل بہترین عمل وہ ہے کہ جس کو آپ تسلسل کے ساتھ کر سکے اور زندگی بھر اس کو نبھا سکے اگرچہ وہ تھوڑا ہو بعض اوقات ایک آدمی وقتی جوش میں ایک کام شروع کر دیتا ہے لیکن بعد میں آہستہ آہستہ اس عمل میں سستی آ جاتی ہے اور وہ معمول برقرار نہیں رہتا اس لیے حضور علیہ السلاۃ وسلام کی تلقین ہمیشہ یہی رہی کہ ہر کوئی اتنا کام کرے جس کو ہمیشہ ہمیشہ نبھا سکے چنانچہ قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں حضور علیہ السلاۃ وسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے ہمیشہ یہی فرمایا کہ اتنا پڑھو جتنا زندگی بھر پڑھ سکو تین روز سے کم میں ختم کرنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا عام دستور ایک ہفتہ یا دس دن میں قرآن پاک ختم کرنے کا تھا بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا ایک مہینے کا معمول بھی تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول شاید اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہوگا ان کا عام معمول ایک ہفتے میں قرآن پاک کی تلاوت ختم کرنے کا تھا چونکہ آپ اکابر صحابہ ردوان اللہ علیہ مجمعین اور عشر مبشرہ اور خلفائے راشدین میں سے ہیں اس لیے ان کا جو معمول تھا اس کو عام طور پر بڑی مقبولیت حاصل ہوئی اللہ تعالی نے بھی اس کو بڑی مقبولیت عطا فرمائی تابین نے بھی اس معمول کو بڑی پسندیدگی کے ساتھ جاری رکھا چنانچہ آج قرآن پاک کی جو سات منزلیں مشہور ہیں یہ وہی ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا اور جن کے مطابق وہ تلاوت فرمایا کرتے تھے ان کا معمول یہ تھا کہ پہلے دن سورہ فاتحہ سے لے کر صورت النساء کے ختم تک تلاوت فرمایا کرتے تھے دوسرے دن سورہ معدہ سے لے کر سورہ توبہ کے ختم تک تلاوت فرمایا کرتے تھے تیسرے دن سورہ یونس سے لے کر سورہ نہل کے ختم تک چوتھے دن سورہ بنی اسرائیل سے سورت الفرقان تک پانچویں روز سورت الشعراء سے سورہ یاسین تک چھٹے روز صورت الصافات سے صورت الحجرات تک اور آخری روز سورقاب سے ختم قرآن پاک تک گویا یہ وہ وقفے ہیں جو آج منزل کہلاتے ہیں ان منزلوں کی جو بنا ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈالی ہوئی ہے اگر ان کو یاد رکھنے کا اشتیاق ہو تو ایک اچھا سا فارمولہ ہے جو خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا بیان کیا ہوا ہے رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ لفظ یاد رکھے فمی بشوقن فی سے مراد صورت الفاتحہ میم سے مراد صورت یا سے مراد سورہ یونس بے سے مراد سورہ بنی اسرائیل شین سے مراد صورت الشعراء اور واو سے مراد وصافات قاف سے مراد سورہ قاف اس تقسیم میں منزل کا لفظ بڑا اہم ہے منزل کے لفظی معنی پڑھاؤ کے ہیں انگریزی میں اسٹیشن منزل کو ہی کہتے ہیں جب آپ سفر پہ جا رہے ہو اور تھوڑی دور تھک کر ایک جگہ ٹھہر جائے اور وہاں منزل کر لے یعنی پڑھاؤ ڈال لے اس کو منزل کہتے ہیں سوال یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان وقف کا نام پڑھاؤ کیوں رکھا یا ان کو منزل کیوں قرار دیا اس کی دو بڑی وجوہات ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات سے تشبی دیتا ہے اس سفر میں اصل منزل مقصود آخرت کی زندگی ہے اس کی یاد اور احساس ہمیشہ برقرار رہے اس لیے دنیا کی اس عارضی زندگی کو ہمیشہ سفر ہی سے تشبیح دی گئی گویا کہ تم سفر پر جا رہے ہو جیسے ایک مسافر اپنی منزل کو یاد رکھتا ہے اور ساری تیاری منزل کی خاطر ہی کرتا ہے اسی طرح ایک مسلمان کی ساری زندگی مسافرت سے عبارت ہے اور اس کی آخری منزل مقصود آخرت ہے لہٰذا آخرت کا احساس اس کی زندگی میں ہمیشہ تازہ رہنا چاہیے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ ایک مسلمان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سفر پر جانے والا کہ وہ راستے میں سستانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا ہے اور جلدی آگے چلا جائے گا اس کو دنیاوی معلومات سے اتنی غرض ہے جتنی ایک مسافر کو رستے میں ہوتی ہے مسافر اس بات کی زیادہ پرواہ نہیں کرتا کہ اگر وہ کسی سیٹ پر بیٹھا ہے تو وہ زیادہ آرام دہ ہے یا کم اس پر گرد بھی پڑی ہے تو وہ زیادہ پرواہ نہیں کرتا کہ تھوڑی دور کا سفر ہے وہ جگہ صاف کر کے بیٹھ جاتا ہے کیونکہ اس کو جہاں جانا ہے وہاں کے معاملات سے اس کو اصل دلچسپی ہوتی ہے یہی رویہ ایک مسلمان کا زندگی کے بارے میں ہونا چاہیے کہ وقتی طور پر اگر کوئی آرام ہے تو غیر اہم ہے اور اگر کوئی تکلیف ہے تو وہ بھی زیادہ اہم نہیں ہے اصل اہمیت اس منزل مقصود کی ہے جہاں جانا ہے اس لیے صوفیاء کرام بھی جب کوئی ان کے ہاتھ تربیت کے لیے جاتا ہے تو اس سے سالک کے لفظ سے یاد کرتے ہیں سالک کے معنی بھی چلنے والے کے ہیں صوفیہ کے ہاں جو تربیت کے مدارش ہوتے ہیں ان کو مقام کہتے ہیں مقام کا مطلب بھی وہ جگہ جہاں کچھ ٹھہر جائے اور جہاں ذرا بیٹھ جائے تو گویا اسلام کی ساری اصطلاحات میں انسانی زندگی کا تصور ایک سفر کا ہے دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت کو بھی اس مسلسل سفر کا ایک مرحلہ قرار دیا ہے جب انسان تلاوت کرتا ہے تو گویا اس سفر میں آگے بڑھ کر ایک منزل طے کر لیتا ہے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ الحال المرتحل اللہ تعالی اس مسافر پر رحمت فرمائے جو منزل پر پہنچ کر سواری کھولتا ہے اور جانور کی پیٹ پر سے بھی زین یا کجاوا اتارتا ہے تاکہ وہ بھی آرام کر لے اور پھر فوراً ہی کجاوا باندھ لیتا ہے یعنی پھر منزل کا آغاز کر دیتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رحمت فرماتا ہے اس قرآن پڑھنے والے پر جو منزل مقصود پر پہنچتے ہی یعنی تلاوت قرآن کا ایک دور ختم کرتے ہی فوراً اگلا دور شروع کر دیتا ہے اور اس وقت سانس لیتا ہے جب سورہ بقرہ کا آغاز کر کے اس کی ابتدائی آیات پڑھ لیتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر حافظ حضرات جب قرآن پاک ختم کرتے ہیں تو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات بھی ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں اور آگے جا کر المفلحون پر ختم کرتے ہیں ایسا وہ اس لیے کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلاۃ وسلام نے اس کو پسند فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا بھی یہی طریقہ تھا کہ جب ایک منزل ختم ہو جاتی تو فوراً ہی قرآن پاک کا دوسرا دور شروع کر دیتے اسی سنت کے اتباع میں حفاظ کرام بھی ایسا ہی کرتے ہیں تاکہ اس حدیث کی بشارت کے مصداق اور رحمت کے مستحق بن سکے چونکہ انسانی زندگی کو سفر قرار دیا گیا ہے اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سات وقفوں کو سات منزلے قرار دیا گویا پورے قرآن پاک کا دور ایک بڑا سفر ہے اور اس سفر میں جا بجا پڑھاؤ ڈال رہے ہیں اور جب سات منزلیں پوری ہو جائیں گی تو سفر بھی مکمل ہو جائے گا یہ ہے منزل کے لفظ کا پس منظر اس کے بعد جب کچھ اور وقت گزرا تو یہ محسوس ہوا کہ لوگوں کے لیے ایک ہفتے میں قرآن پاک کی تلاوت مکمل کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے اور لوگوں میں یہ عادت اب ختم ہو گئی ہے شوق کی کمی ہے یا مشاغل کی زیادتی ہے وجہ جو بھی ہو ہو یہ چیز کم گئی ہے اور اب عام طور پر لوگ ایک مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت مکمل کرتے ہیں اس لیے کچھ لوگوں نے غالباً چوتھی یا پانچویں صدی ہجری میں قرآن پاک کو تیس مختلف حصص میں تقسیم کر دیا ان بزرگوں کے نام معلوم نہیں ہے جنہوں نے یہ تقسیم کی ہے واضح رہے کہ پارو کی اس تقسیم کا قرآن پاک کے مضامین سے کوئی تعلق نہیں بلکہ ان حضرات نے قرآن پاک کی آیات اور الفاظ کو گن کر تیس برابر حصوں میں تقسیم کر دیا تاکہ پڑھنے میں سہولت ہو اور اگر کوئی شخص ایک مہینے میں قرآن پاک ختم کرنا چاہے تو ایک حصہ روزانہ تلاوت کر سکے گویا یہ صرف تلاوت کی سہولت کی خاطر کیا گیا ہے اس کا قرآن پاک کے مندرجات اور اس کی تفصیلات سے کوئی تعلق نہیں اس کے بعد ایک مرحلے پر پھر یہ محسوس ہوا کہ ایسا بھی مشکل ہے کہ لوگ پورے پارے کی تلاوت ایک دن میں کر لے ایسے لوگوں کی سہولت کے لیے کچھ لوگوں نے ایک پارے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا سعودی عرب کے چھپے ہوئے قرآن پاک میں آپ کو ایک لفظ ملے گا حزب جس کے لفظی معنی ہے ٹکڑا گروپ یا پارٹی یعنی آیتوں کا ایک گروپ تو گویا ایک پارا کو دو حزبوں میں تقسیم کر دیا اس طرح ایک شخص اگر صرف نصف پارہ روزانہ تلاوت کر سکتا ہے تو وہ گویا دو ماہ میں قرآن ختم کر لی پھر کچھ عرصے بعد ایک حزب کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا گویا ایک پارہ چار حصوں میں تقسیم ہو گیا ہمارے ہاں بر صغیر میں جو پارے چھپتے ہیں اس میں بھی ایک پارے کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ہمارے ہاں ربع اور نصف وغیرہ کی اور عرب دنیا میں حزب کی اصطلاح مروج ہے اور اس میں نصف حزب بھی کہا جاتا ہے اس طرح پارے کو سہولت کی خاطر چار حصوں میں تقسیم کر دیا گیا صرف اصطلاحات کا فرق ہے اس بات کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ اگر ایک غیر عرب تلاوت کرے گا اور ایک چوتھائی پارا پڑھ کر تلاوت ختم کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ ختم کر دے کہ جہاں مفہوم کے لحاظ سے اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے یعنی یہ نہ ہو کہ معنی و مطالب کے لحاظ سے بات ادھوری رہ جائے اس لیے اہل علم نے ان مقامات پر نشانات لگا دیے ہیں جہاں آپ کو وقف کرنا چاہیے جہاں ایک دن کی منزل پوری کرنا بہتر ہے یہ کوئی لازمی امر نہیں کہ آپ وہی منزل ختم کریں اگر آپ قرآن کریم کے مفہوم سے واقف ہیں تو آپ جہاں چاہے ختم کر لیں لیکن بہتر ہے کہ وہاں ختم کرے جہاں اس کے معنی مطلب یا تفسیر پر کوئی فرق نہ پڑتا ہو اس لحاظ سے یہ ذیلی تقسیم کی گئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک میں پورے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور فاض ہر زمانے سے بلکہ صحابہ کرام رضوان ردوان اللہ علیہم کے دور سے لے کر آج تک کہ پورے قرآن کی تلاوت بیس رکت میں کرتے چلے آ رہے ہیں یہ رواج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے آج تک جاری ہے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ مراکش انڈونیشیا ہر جگہ جاری ہے مسلمان آٹھ رکت بھی پڑھتے ہیں لیکن اکثر و بیشتر جگہ بیس رکتیں ہی پڑھی جاتی ہے دنیا اسلام میں بہت بڑی اکثریت بیس رکت پڑھتی ہے اب ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ دنیا کے مختلف حصوں میں ایسے حافظ تو موجود ہے جو قرآن پاک اول سے لے کر آخر تک زبانی سنا دے لیکن یہ بات کہ وہ سب کے سب عربی زبان بھی بخوبی جانتے ہو قرآن پاک کی تفسیر سے بھی واقف ہو قرآن پاک کا مفہوم بھی سمجھتے ہو ایسے لوگ بہت کم تھے غیر عربی دان اور غیر عالم حفاظ کرام تعداد میں بہت زیادہ ہوتے ہیں عالم حافظ تعداد میں تھوڑے ہیں لہٰذا ان کو بڑی مشکل پیش آتی تھی کہ جب تراوی میں قرآن پاک پڑھے اور درمیان میں وقفہ بھی کرے تو اس میں غلطی کا امکان ہوتا تھا یہ بڑے اچھے حفاظ کی نشانی ہوتی ہے جو تراوی میں بغیر غلطی کے قرآن سنا دے ویسے تو بہت سے حافظ بغیر غلطی کے سنا دیں گے لیکن تراوی میں ایسا کرنا آسان نہیں کوئی بہت ہی اچھا حافظ ہوگا تو آسانی سے تراوی میں بغیر غلطی کے سنا سکے گا اس لیے کہ تسلسل کے ساتھ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کا ذہن کام کرتا رہتا ہے اور آپ پڑھتے رہتے ہیں لیکن جب بیچ بیچ میں وقفے کر کے پڑھتے ہیں تو ہر وقفے کے بعد اس سلسلے کو وہی سے اثر نو جوڑنا اور تازہ کرنا پڑتا ہے اس میں غلطی کا امکان رہتا ہے گویا حفاظ کرام کے لیے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس بات کا تعین کیسے کرے کہ ایک رکت میں کتنا پڑھا جائے بعض اوقات قرآن پاک کا مفہوم یا آیات میں زیر بحث بات یا گفتگو ابھی نامکمل ہے اور آپ نے رکو کر دیا فرض کر لیں کہ باقی حصہ دوسرے دن پڑھنا ہے تو وہاں سے ادھوری بات شروع ہو گئی جو نامناسب بھی ہے اور شاید خلاف ادب بھی اس کے لیے کچھ حضرات نے اور غالباً یہ کام بر صغیر میں ہوا قرآن پاک کو اتنے برابر رقو میں تقسیم کر دیا کہ اگر روزانہ بیس رقو پڑھے جائے تو ستائیسویں شب کو قرآن پاک ختم ہو جائے اس حساب سے رقو کی تقسیم کر دی گئی اور یہ صرف ہمارے علاقے یعنی پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش افغانستان وسطی ایشیا وغیرہ میں ہے عرب دنیا میں شاید اس کی ضرورت پیش نہیں آتی کیونکہ وہ عربی دان تھے اور مفہوم سمجھتے تھے اس لیے جانتے تھے کہ کہاں وقف کرے اور کہاں نہ کرے چنانچہ سعودی عرب اور مصر و شام وغیرہ کے چھپے ہوئے قرآن پاک کے نسخوں میں رکو کی کوئی نشاندہی نہیں ہے یہ صرف حفاظ کرام کی سہولت کے لیے تھا کہ اس طرح قرآن پاک خود بخود ستائیسویں شب کو ختم ہو جائے گا یہ قرآن پاک کی مختلف تقسیمیں تھیں جو مختلف علاقوں اور مختلف اوقات میں مروج ہوئی اور آج تک ہمارے ہاں مروج ہے تدوین قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری رمضان المبارک تھا دو مرتبہ جبرائیل امین سے قرآن پاک کے سننے سنانے کا دور کیا یہ دور عرضہ کہلاتا ہے جس کے لفظی معنی پیشکش یا انگریزی میں پریزنٹیشن کے ہیں بلفاظ دیگر حضرت جبرائیل امین نے دو مرتبہ پورا قرآن پاک حضور علیہ السلاۃ وسلام کے سامنے پیش کیا اور دو ہی مرتبہ حضور علیہ السلاۃ نے صحابہ کرام اللہ اجمعین کو قرآن پاک سنایا ظاہر ہے اس آخری عرضے کے بھی ظاہر ہے اس آخری عرضے بھی قرآن پاک کا وہی حصہ سنا اور سنایا گیا جو اس وقت تک نازل ہو چکا تھا اس واقعے کے بعد بھی وہی کا نزول جاری رہا اس لیے کہ آخری عرضہ تو رمضان المبارک میں ہوا تھا اور حضور علیہ صلاۃ وسلام کی دنیا سے رحلت اس واقعے کے پانچ چھ ماہ بعد ربی الاول میں ہوئی اب یہ جو چھ مہینے گزرے ان میں بھی کئی آیات نازل ہوئی چنانچہ یہ مشہور آیات حجت الوداع کے موقع پر نازل ہوئی اکملت الاسلام آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا اس آیت کے بارے میں عام خیال یہی ہے کہ یہ سب سے آخری آیت ہے جو نازل ہوئی اور اس کے نزول سے قرآن پاک مکمل ہوگا لیکن یہ خیال درست نہیں ہے اس لیے کہ اس آیت کے بعد بھی کئی دوسری آیات اور صورتیں نازل ہوئی ہیں چنانچہ حجت الوداع کے بعد نازل ہونے والی آیات میں صورت النصر بھی شامل ہے جو ایک مکمل صورت کے طور پر حضور علی صلاۃ والسلام کی رحلت سے کچھ دن پہلے نازل ہوئی بہرحال یہ امر قطعی اور یقینی ہے کہ قرآن کا نزول حجت الوداع کے بعد بھی جاری رہا یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام ردوان اللہ علیہم میں بعد میں چل کر یہ سوال پیدا ہوا کہ نزول کے اعتبار سے قرآن کی آخری آیت کون سی ہے یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آیت کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ اب یہ آخری آیت نازل ہو گئی ہے اس پر قرآن مکمل ہو گیا ہے اور اب قرآن کا مزید کوئی حصہ نازل نہیں ہوگا اس لیے کہ اس طرح کا اعلان فرما دینے کے معنی یہ تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سمجھ جاتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت رخصت آ گیا ہے اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں یہ چونکہ اللہ تعالی کی سنت کے خلاف ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پتا چلا کہ نزول قرآن مکمل ہو چکا ہے اب یہ سوال سامنے آیا کہ آخری صورت نزول کے اعتبار سے کون سی تھی اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے سوچنا شروع کیا کہ آخری آیت کون سی تھی جس صحابی نے جو آخری آیت سنی تھی اس نے یہ خیال کیا کہ وہی آخری آیت ہوگی اس طرح مختلف آیتوں کے بارے میں مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو خیال ہوا کہ وہ آخری آیت ہے یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ اجمعین اور اہل علم کی خاصی بڑی تعداد سورہ معدا کی مذکورہ بالا آیات کو ہی قرآن پاک کی آخری آیت قرار دینے کے حق میں ہے کیونکہ جب حضور علی صلاحت وسلام نے حجت الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے اس آیت کے نزول کا اعلان عام فرمایا تو صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ اجمعین کا ایک جمع غفیر موجود تھا حاضرین کی بڑی تعداد نے اس کو سنا تو اکثر حضرات کے لیے یہ آخری آیت تھی جو انہوں نے حضور رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی تھی اس کے بعد ان میں سے بیشتر کو حضور علیہ صلاۃ وسلام کی زبان مبارک سے پھر قرآن پاک سننے کا موقع نہیں ملا اس لیے ان کا خیال یہ تھا کہ یہ آخری آیت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور قرآن پاک کا اتنا وسیع اور عمیق علم رکھتے تھے کہ صحابہ و تعبین نے آپ کو ترجمان القرآن کا لقب دیا تفسیری روایات بھی سب سے زیادہ ان سے منقول ہیں ان کی روایت ہے کہ نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے آخری آیت صورت البکر کی یہ آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا قَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ڈرو اس دن سے کہ جس دن تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور پھر ہر نفس کو وہ سب پورا ادا کر دیا جائے گا جو اس نے کمایا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا اس کے برعکس کچھ اور صحابہ کرام رضوان ردوان اللہ علیہ اجمعین کا خیال تھا کہ صورت النس سب سے آخری وہی ہے یعنی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفاجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا جب اللہ کی مدد اور فتح آ چکی اور آپ نے لوگوں کو دین میں چوک در چوک داخل ہوتے دیکھ لیا تو اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیجئے اور اس سے مغفرت طلب کیجئے بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے کچھ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا خیال تھا کہ قل اللہ یفتیکم فی سب سے آخری آیت ہے ان کے علاوہ بھی بعض اقوال ہے جن کی تفصیل علامہ جلال الدین سیوتی نے اپنی مشہور کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں دی ہے بعض اہل علم نے ان متعدد اقوال کے درمیان تطبیق کی بھی کوشش کی ہے ان کا کہنا ہے کہ سب سے آخری اعلان تو وہ ہے جو سورت المائدہ کی آیت تین اکملت کی صورت میں حجت الوداع کے موقع پر کیا گیا آخری مکمل النصر ہے آخری حکم قرآن کا سورہ بکر کی آیت بابت حرمت ربا ہے جبکہ مطلقاً مطلق سب سے آخری میں نازل ہونے والی آیت صورت البقرہ کی آیت دو سو اکیاسی ہے بہرحال اس آیت کے نزول کے چند روز بعد حضور علیہ صلاحۃۃ وسلام دنیا سے تشریف لے گئی نظور قرآن کے اس پورے تیئیس سالہ عمل کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کو ساتھ ساتھ لکھواتے بھی رہے جیسا کہ قرآن مجید کی تاریخ کا ہر طالب علم بخوبی جانتا ہے جو ہی کوئی آیت نازل ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فوراً کاتبان وحی کو بلا کر لکھوا دیتے جو لکھا ہوا تھا اس سے وقتاً فوقتاً سنتے بھی رہتے تھے اور صحابہ کرام میں سے جو پورے قرآن کے حافظ تھے ان سے پورا اور جن کو جتنا یاد تھا ان سے وہی حصہ جو ان کو یاد تھا وقتاً فوقتاً سنتے اور ان کو سناتے بھی رہتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پاک کی تمام صورتوں اور آیات کو ایک کتاب کی شکل میں اس ترتیب سے یکجا نہیں کیا گیا تھا جس ترتیب اور شکل میں آج وہ ہمارے پاس کتابی صورت میں موجود ہیں یعنی ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن کے مکمل اور مرتب شدہ نسخے مصحف کی شکل میں تیار نہیں تھے اس وقت کتابت قرآن کی شکل یہ تھی کہ کسی چیز یا محفوظ جگہ پر مثلا ایک صندوق میں قرآن مجید کے مختلف حصے آیات اور صورت مختلف اشیاء پر لکھی ہوئی محفوظ رہتی تھی کچھ حصے تختیوں پر کاغذوں پر اوراق پر کچھ اونٹ کی ہڈیوں یا کسی سلائڈ پر یا پتھر کی تختیوں پر لکھی ہوئی محفوظ کی جاتی تھی جب ہم یہ کہتے یا روایات میں پڑھتے ہیں کہ فلاں صحابی نے قرآن پاک کو جمع کیا تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے کتاب اللہ کی تمام آیات صورتیں اور اس کے تمام حصے مختلف اشیاء پر لکھے ہوئے ایک جگہ کر کے محفوظ کر لیے تھے بالفاظ دیگر ایک بڑے صندوق میں ایک بڑی بوری میں محفوظ کر کے رکھ لیے تھے لیکن ایک اس شکل میں جس طرح آج ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے اس طرح اس وقت موجود نہیں تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب زمانہ آیا تو ایک مشہور جنگ جنگ یرموک میں صحابہ کرام رضوان ردوان علیہ اجمعین کی بہت بڑی تعداد شہید ہو گئی یہ جنگ جھوٹے مدعی نبوت مسلم قذاب کے خلاف لڑی گئی تھی اس جنگ میں مسلم قذاب کو شکست ہو گئی لیکن بہت سے حفاظ صحابہ کرام رضوان ردوان اللہ علیہ اجمعین اس جنگ میں شہید ہو گئے ان شہداء میں سات سو صحابہ کرام رضوان ردوان اللہ علیہ اجمعین وہ تھے جنہوں نے خود حضور علی السلاۃ وسلام سے قرآن کو سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تھا یہ ایک بڑا صدمہ تھا جس سے صحابہ کرام رضوان ردوان اللہ علیہ اجمعین دو چار ہوئے اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بجا طور پر خیال ہوا کہ اگر اسی طرح بڑی تعداد میں صحابہ کرام شہید ہوتے گئے تو ممکن ہے قرآن پاک کا کوئی حصہ اس طرح ضائع ہو جائے یا مٹ جائے اس لیے فوری طور پر قرآن پاک کو کتابی شکل میں ترتیب پہ تلاوت کے ساتھ مرتب کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اس کی ترتیب میں فرق نہ آنے پائے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں آنے والوں میں سے کسی سے ترتیب آیا تو صورت کے بارے میں کوئی بھول چوک ہو جائے اور اس کے نتیجے میں کتاب اللہ کے مختلف حصوں کی ترتیب کے بارے میں کوئی اختلاف پیدا ہو جائے لہذا ایسے کسی بھی ممکنہ اختلاف سے بچنے کے لیے حضرت عمر فاروق کا خیال تھا کہ قرآن پاک کو ایک کتاب شکل میں محفوظ کرنا چاہیے یہ مشورہ لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول حضرت اب بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے حضرت اب بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مزاج تھا کہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کیا ہے وہ میں اسی طرح کروں گا اور جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں ہرگز نہیں کروں گا وہ ثانی اتنائی تھے گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنا تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے اپنے اس مزاج کے آئین مطابق انہوں نے کہا کہ جو کام حضور نے نہیں کیا وہ میں کیوں کروں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو سمجھاتے رہے بہت دیر تک گفتگو ہوئی اور کافی دیر کی گفتگو کے بعد بالآخر حضرت او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اطمینان ہو گیا کہ یہ کام کرنا چاہیے اب ان دونوں بزرگوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا جو کاتبہ وہی میں نمایاں مقام رکھتے تھے اور حضور علی صلاحت وسلام کے سیکرٹری بھی رہ چکے تھے حضور علی صلاحت وسلام کی غیر قوموں کے ساتھ تمام خط و کتابت وہی کیا کرتے تھے چنانچہ حضور علی صلاحت وسلام نے جو تبلیغی خطوط لکھے تھے ان میں بھی بہت سے خطوط حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے لکھے ہوئے تھے ان کو حضرت ابکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بلایا اور تفصیل سے ان کو بتایا کہ یہ کام ہم کرنا چاہتے ہیں انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو ابتدا میں خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا یعنی جو کام آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا آپ وہ کام کیوں کرتے ہیں اب یہ دونوں حضرات مل کر ان کو سمجھاتے رہے حضرت زید بن ثابت ان دونوں بزرگوں سے بہت کم عمر تھے جب یہ گفتگو ہو رہی تھی اس وقت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً بیس بائیس سال کی عمر کے ہوں گے بہرحال ان دونوں بڑے معمر بزرگوں کے سمجھانے سے بالآخر حضرت زید مان گئے لیکن جب انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس کام کو تم کرو گے اور تمہیں یہ کام کرنا ہے تو حضرت زید بہت پریشان ہوئے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ انہوں نے عہد پاڑ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی ذمہ داری میرے سر پر رکھ دی یعنی اتنی بڑی ذمہ داری مجھ پر ڈال دی گئی کہ اگر اس کے بجائے یہ حضرات مجھ سے کہتے کہ عہد پہاڑ کو کھود کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دو تو میں تنہا اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتا اور یہ کام میرے لیے نسبتاً آسان ہوتا بہرحال حضرات شیخائن کے اصرار پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عظیم الشان اور تاریخ ساز کام کے لیے آمادہ ہو گئی خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معاونت کے لیے چند ارکان پر مشتمل ایک کمیشن بھی بنا دیا جو ان صحابہ کرام رضوان ردوان اللہ علیہ اجمعین پر مشتمل تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کتابت وحی کی خدمت سر انجام دیا کرتے تھے ان حضرات کو اس ذمہ داری کے ایک نہایت بھاری ذمہ داری ہونے کا پورا انداز تھا وہ اس بات کا پورا شعور رکھتے تھے کہ وہ قرآن پاک کو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کتابی شکل میں مرتب کر رہے ہیں اور یہ کہ آئندہ آنے والے سب مسلمانوں کی فہم قرآن اور تلاوت قرآن کی ذمہ داری ان کی گردن پر ہے اس لیے حت الامکان جو احتیاط ممکن ہو وہ اختیار کی جائے یہ سب حضرات جن کو یہ ذمہ داری سپرد کی گئی وہ سب کے سب قرآن مجید کے حافظ اور صف اول کے علماء میں سے تھے ان میں سے ہر ایک نے خود براہ راست ذات رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک پڑھنا سیکھا تھا خود خلیفہ رسول قرآن کے حافظ اور عالم تھے ان کے قریب ترین مشیر اور رفیق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی حافظ قرآن تھے خلیفہ رسول کے پاس قرآن پاک سارا کام سارا لکھا ہوا موجود تھا لیکن کتابی صورت میں یکجا مجلد نہ تھا ان کے سب سے بڑے مشیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم قرآن تھے ان کے پاس بھی سارا قرآن پاک لکھا ہوا موجود تھا خود اس کمیشن کے ارکان حافظ قرآن تھے ان حالات میں بہت آسان اور عام بات تھی کہ یہ لوگ اپنی یاداشت سے بیٹھ کر قرآن مجید کا ایک نسخہ لکھ کر تیار کر دے ان کے پاس عرضے میں پیش کیے ہوئے اجزاء قرآن موجود تھے لیکن اس کے باوجود خلیفہ رسول نے ان کو مفصل ہدایات دی اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ کریں کہ آپ سب افراد جس کراعت پر متفق ہو اور وہ کراعت خلیفہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حفظ کے مطابق ہو پھر سب حضرات کی تحریریں ان کی یاداشتوں کی تائید کریں اس کے بعد بھی ہر آیت کی تائید دو صحابہ کے حلفیہ بیانات سے ہو جو آ کر یہ حلفیہ بیان دے کہ یہ آیت ہم نے حضور علی سلاۃ وسلام کو سنائی تھی اور اسی طرح سن کر حضور علی سلاۃ وسلام نے منظور فرمائی تھی پھر ہر آیت کی تائید اور ثبوت میں دو دو تحریریں پیش کی جائے جن کے بارے میں یہ گواہی دی جائے کہ یہ تحریر حضور علیہ سلاۃ وسلام کو پڑھ کر سنائی گئی تھی اور آپ نے اس کو اسی طرح منظور فرمایا تھا ایسی تحریر کے دو چشم دید گواہ یہ حلفیہ بیان دے یہ تحریر حضور علیہ السلام والسلام کو سنائی گئی تھی اور ہم وہاں موجود تھے جب آپ نے اس کی تصحیح فرمائی اور ہم اس کے گواہ ہیں یہ سب بیانات اور شہادتیں مکمل ہو جائے تب اس کو لکھا جائے اس حت الامکان احتیاطی طریقہ کار کے مطابق انہوں نے قرآن پاک کو لکھنا شروع کر دیا اور ترتیب کے ساتھ چند ماہ میں میں پورے پورے قرآن کی تدوین مکمل ہو گئی اس عمل ایک ایک لفظ اور حرف کا بھی کہیں کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوا البتہ دو آیت قرآن پاک کی ایسی رہ گئی جن کے بارے میں ایک مشکل سوال پیدا ہو گیا قرآن پاک کی یہ دو آیتیں صورت البرات کی آخری آیات تھی کمیشن کے ارکان نے کہا کہ ہم سب کو یاد ہے کہ یہ سورہ برات کی آخری آیات ہے ہمارے پاس جو ذاتی تحریر ذخیرہ ہیں ان میں یہ آیاتیں موجود ہیں خلیفہ کو یاد ہے اور ان کے پاس جو تحریریں ان میں بھی موجود ہے اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد ہے اور ان کی تحریروں میں بھی موجود ہے دو گواہ بھی آگئے انہوں نے حلفیہ بیان بھی دے دیا کہ ہم نے یہ دونوں آیات اسی طرح حضور علیہ السلام کو سنائی تھی ان دونوں گواہان کی زبانی گواہی کے علاوہ دو تحریری شہادتیں بھی آ گئی لیکن ان میں سے ایک تحریری یاداشت کے تو دو گواہ موجود ہیں البتہ دوسری تحریری یاداشت کے حق میں صرف ایک گواہی دستیاب ہو سکی اب کسی نے کہا کہ یہ کوئی ایسی اہم بات نہیں کوئی حرج نہیں اگر دوسری دستاویز کے دو گواہ نہیں ہیں لیکن کمیشن نے بالآخر یہی طے کیا کہ جب ایک اصولی طریقہ کار طے ہو چکا ہے تو اس کو نہیں توڑنا چاہیے چنانچہ اعلان کرایا گیا کہ یہ آیات جس جس نے بھی عرضے میں پیش کی تھی وہ آ کر کمیشن کے سامنے گواہی دے پورے شہر مدینہ بھی اعلان کرا دیا گیا لیکن کوئی نہیں آیا پھر ایک کارندہ مقرر کیا گیا اس نے گھر گھر جا کر ایک ایک صحابی سے پوچھا کہ جب یہ عرضہ ہو رہا تھا اور یہ دو آیتیں پیش ہوئی تھی تو کیا تمہارے پاس اس وقت کوئی گواہ موجود ہے اس پر بھی کوئی گواہ نہیں ملا ہو سکتا ہے کہ اتفاقاً ایسا ہوا ہو ممکن ہے کچھ لوگ سفر پر گئے ہوئے ہو ممکن ہے بعض گواہان کا انتقال ہو گیا ممکن ہے ایسے بعض صحابہ جو وہاں موجود ہو حج پر گئے ہوئے ہو غرض بہت سے امکانات ہو سکتے ہیں کئی باتیں ہو سکتی ہے خلاصہ یہ کہ کوئی آدمی نہیں ملا اس پر کچھ لوگوں نے کہا کہ شہر اور قرب و جوار کی بستیوں میں عام منادی کرائی جائے وہ بھی کرا دی گئی دوسرا گواہ نہ ملنا تھا نہ ملا اس پر خلیفہ وقت کے حکم سے جمعہ کی نماز کے بڑے اجتماع میں یہ مسئلہ لوگوں کے سامنے رکھا گیا وہاں کسی نے پوچھا کہ وہ ایک گواہ جو دستیاب ہے وہ کون ہے اس پر ایک صحابی نے بتایا کہ وہ ایک گواہ خزیمہ بن ثابت انصاری ہیں یہ نام سننا تھا کہ بہت سے حضرات کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کیا جس سے یہ مسئلہ فوراً حل ہو گیا مسئلہ کیسے حل ہو گیا اس کے لیے ایک واقعہ بیان کرنا ضروری ہے جب یہ بات ہو رہی تھی تو یہ زمانہ حضور علیہ السلاۃ وسلام کے انتقال کے آٹھ دس ماہ بعد کا ہے آپ اس زمانے سے ذرا تین چار سال پہلے جائے حضور علیہ السلاۃ وسلام ابھی حیات تھے مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ کبھی کبھی شہر سے باہر ٹہلنے یا حالات کا جائزہ لینے کے لیے تشریف لے جاتے تھے کبھی صبح کی نماز کے بعد تشریف لے جایا کرتے تھے اور کبھی عصر کی نماز کے بعد ایسے ہی کسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے باہر تشریف لے گئے دیکھا کہ ایک قبیلہ پڑھاؤ ڈالے ہوئے ہے وہاں خیمے لگے ہوئے تھے اور ایک بدو ایک گھوڑا یا اونٹ لیے کھڑا تھا آپ نے نے پوچھا یہ جانور ہو اس کہا جی ہاں بیچتا ہوں قیمت قیمت پوچھی اس نے بتا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میرے ساتھ شہر چلو میں تمہیں قیمت ادا کر دیتا ہوں چنانچہ دونوں مدینہ منور کی سمت چل پڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے تھے اور بدو اونٹ یا گھوڑا لیے پیچھے پیچھے چل رہا تھا جب شہر میں داخل ہوئے تو لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ یہ جانور فروخت ہو چکا ہے ایک صاحب نے بدو سے پوچھا کہ جانور بیچتے ہو اس نے کہا ہاں بیچتا ہوں کتنی قیمت دو گے ان صاحب نے کچھ زیادہ پیسے لگا دیے اس پر بدو بولا ٹھیک ہے میں تیار ہوں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مڑے اور فرمایا کہ یہ جانور تو تم نے مجھے بیچ نہیں دیا تھا اس نے کہا میں نے تو نہیں بیچا اس پر حضور علیہ السلاۃ وسلام نے پھر فرمایا تم سے اتنی قیمت کی ادائیگی کی بات نہیں ہوئی تھی اس نے کہا نہیں اور صاف مکر گیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اپنی بات دہرائی تو اس نے کہا آپ کے پاس کوئی گواہ ہو تو لائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا وہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی تھے یہاں اتفاق سے ایک صحابی حضرت خزائمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ جانور اس اکس سے اتنی قیمت میں خریدا ہے اس پر وہ بدو خاموش ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیمت ادا کر دی بلکہ کچھ زیادہ بھی دے دی اور جانور لے کے آ گئے اس کام سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا میں نے تو تمہیں وہاں نہیں دیکھا تم کہاں کھڑے تھے انہوں نے جواب دیا میں تو وہاں نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پھر تم نے گواہی کیسے دے دی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں عرض کیا کہ میں روز گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے پاس جبرائیل امین آئے اور وہی لے کر آئے اور یہ کہ جنت دوزخ موجود ہے جب میں یہ سب اندیکھی باتوں کو سچ مان رہا ہوں تو یہ معمولی سی بات کیسے نہ مان لوں اس پر حضور علی سلاۃ وسلام بڑے خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے خزیمہ کی گواہی دو آدمیوں کے برابر مانی جائے گی یہ واقعہ کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے دیکھا اور سنا ہوا تھا جو ہی انہوں نے یاد دلایا تو دوسروں کو بھی یاد آ گیا اب لوگوں کو احساس ہوا کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی کو دو آدمیوں کے برابر کیوں قرار دیا گیا تھا شاید اسی موقع کے لیے ایسا کیا گیا ہو چنانچہ اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ان دو آیتوں کے بارے میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی کو دو کے برابر تسلیم کر لیا گیا اور یہ دونوں آیتیں توبہ کے آخر میں لکھ دی گئی اسی طرح قرآن کا پہلا مکمل اور کتابی شکل میں مرتب شدہ نسخہ تیار ہو گیا یہ نسخہ جس کو مشورے سے مصحب کے نام سے یاد کیا گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبضے میں رہا ان کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہا ان کے انتقال کے بعد ان کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تحویل میں رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر حضرت عثمان غنی کے زمانے تک یہ روایت چلی آ رہی تھی کہ عرب کے مختلف قبائل کو اجازت تھی کہ قرآن مجید اپنے اپنے لہجے میں پڑھ لیا کرے آپ جانتے ہیں کہ ہر زبان میں مختلف قبیلوں اور علاقوں کے لہجے مختلف ہوتے ہیں زبان تو ایک ہی ہوتی ہے لکھی بھی ایک طرح جاتی ہے لیکن لوگ مختلف انداز میں پڑھتے اور بولتے ہیں امریکہ والے آفن کو آفٹن پڑھتے ہیں لیکن انگریز اس کو آفن پڑھتے ہیں امریکہ شیڈول کو اس کے ڈول بولتے اور پڑھتے ہیں جبکہ انگریز اس کو شیڈول پڑھتے ہیں اس طرح اردو کا معاملہ ہے برصغیر کے بعض علاقوں میں لوگ انیس کو انیس پڑھتے ہیں چونکہ عرب قبائل مختلف علاقوں میں آباد تھے اور مختلف لہجے ان کے ہاں رائش تھے اس لیے آغاز میں ہر قبیلہ اپنے اپنے لہجے میں قرآن پاک پڑھا کرتا تھا آپ جانتے ہیں کہ قبائلی عصبیت بڑی شدید ہوتی ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز میں نئے اسلام قبول کرنے والوں کو قریش کے لہجے کا پابند نہیں کیا جو عربی زبان کا ٹیکسائلی لہجہ سمجھا جاتا تھا آج ہم اس دور کی قبائلی عصبیت اور کشاکش کا تصور کریں تو صاف اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس ماحول میں عرب کے بدوں سے آغاز ہی میں یہ کہنا کہ تم اسلام بھی قبول کر لو اور اپنا لہجہ بھی چھوڑ دو ایک ناممکن سی بات تھی یہ بات ان پر بہت گراں گزرتی اور ممکن ہے وہ قریشی لہجے کو معیاری ماننے سے گریز کرتے اور اصرار کرتے کہ ہمارا اپنا لہجہ بڑا معیاری ہے اس لیے حضور علیہ السلاۃ وسلام نے اس پر اعتراض نہیں کیا بلکہ جو جس لہجے میں پڑھتا تھا اس کو اسی لہجے میں پڑھنے کی اجازت دی کہ اپنے ہی لہجے میں پڑھو مثلا بعض کاف کو شین بولتے تھے بعض با کو میم پڑھتے تھے بعض الف لام کو الف میم پڑھتے تھے اسلام لانے کے بعد بھی تلفظ کا یہ اختلاف جاری رہا البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً توجہ دلاتے رہے کہ قرآن جس لہجے میں اتارا گیا ہے وہ قریش کا لہجہ ہے اور یہ کہ قریش کا لہجہ ہی معیاری ہے حجاز کے باہر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں جو جو حضرات تعلیم حاصل کرتے جاتے تھے وہ قریش کا معیاری اور ٹیکسائلی لہجہ اختیار کرتے جاتے تھے لیکن عام لوگ اور بدویانہ پس منظر کے حامل حضرات اپنے مخصوص قبائلی علاقائی لہجے میں ہی پڑھتے رہے اب جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا تو وہ یہ دور تھا کہ نئی نئی نسلیں اور نئی نئی قومیں اسلام میں داخل ہو رہی تھی ایرانی ترکی روی حبشی وغیرہ جو عربی نہیں جانتے تھے وہ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں اسلام قبول کر رہے تھے ان نئے مسلمانوں نے جوش و خروش سے عربی زبان سیکھنی شروع کر دی ان میں سے جس نے جس عرب سے قرآن سیکھا اسی کے لہجے میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا مثلا کسی یمنی نے اپنے نو مسلم دوستوں اور شاگردوں کو اپنے لہجے میں قرآن سکھایا تو کسی کوفے والے نے اپنے لہجے میں سکھا دیا حضرت عثمان غنی جب خلیفہ تھے اس وقت مسلمانوں کی فوجیں دنیا کے مختلف حصوں میں مصروف جہاد تھی آذربائی جان کے علاقے میں بھی اور آرمینیا کے علاقے میں بھی مشہور صحابی حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی آرمینیا کے مجاہدین میں شامل تھے یہ ایک انتہائی محترم اور معزز صحابی تھے اور حضور علیہ صلاۃ وسلام کے خاص رازدان سمجھے جاتے تھے وہ بھی وہاں جہاد میں شریک فرما تھے ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک امام نے نماز پڑھائی اور ایک خاص لہجے میں تلاوت کی نماز کے بعد کئی لوگوں نے امام صاحب کے لہجے پر اعتراض کیا اور کہا کہ تم نے غلط پڑھا امام صاحب نے جواب میں کہا کہ میں نے فلاں صاحبی سے قرآن سیکھا ہے جن حضرات نے اعتراض کیا تھا انہوں نے کہا کہ ہم نے فلاں صاحبی سے قرآن سیکھا ہے یہ منظر دیکھ کر حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے امیر سے کہا کہ مجھے جہاد سے چھ ماہ کی چھٹی دے دے میں ضروری کام سے فوراً مدینہ منورہ جانا چاہتا ہوں انہوں نے اسی وقت سواری لی اور سیدھے مدینہ منورہ روانہ ہو گئی کئی ماہ کے سفر کے بعد وہ مدینہ طیبہ پہنچے کہتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا اور گرمی کا زمانہ تھا لوگوں نے مشورہ دیا کہ ذرا آرام کر لے پھر امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے جائے لیکن حضرت حضیفر تعالیٰ نے نہ مانا سیدھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچے وہ پریشان ہو کر نکلے کہ دیکھے حضرت رضی اللہ عنہ اچانک کیسے اور کیوں آئے ہیں بولے آپ تو جہاد پر گئے ہوئے تھے پھر اچانک کیا بات ہوئی انہوں نے جواب دیا امیر المؤمنین مسلمانوں کی خبر لیں قبل اس کے کہ کتاب اللہ میں اختلاف پیدا ہو اور ان کو اختلاف قرآن کا واقعہ سنایا اور کہا کہ یہ انتہائی غلط بات ہے قرآن کے بارے میں اس طرح کے اختلاف کی اب اجازت نہیں دی جا سکتی آج لہجے کا اختلاف ہے کل ممکن ہے کوئی اور اختلاف پیدا ہو جائے اس لیے آج ہی اس کا کچھ حل تلاش کرے دونوں حضرات نے بیٹھ کر طے کیا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس قرآن کا جو نسخہ ہے اس کو منگوا کر اس کی کاپیاں تیار کروائی جائے اور تمام دنیا اسلام کے شہروں میں بھیج دی جائے چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے گیارہ نسخے اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ سات نسخے تیار کیے گئے دوبارہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو یہ ذمہ داری سونپی گئی چنانچہ ان نسخوں کو بڑے بڑے شہروں میں بھجوا دیا گیا اور اعلان کر دیا گیا کہ جتنے انفرادی نسخے اب تک لوگوں کے پاس موجود ہیں وہ سب سرکار کے حوالے کر دیے جائے یہ سب انفرادی نسخے ضبط کر کے بعد میں تلف کر دیے گئے فیصلہ یہ ہوا کہ آئندہ جس کسی کو قرآن کا نسخہ تیار کرنا ہو وہ ان نسخوں سے تیار کرے اور یہ نسخہ قریش کے لہجے اور قریش کے رسم الخط کے مطابق تیار کیا جائے چنانچہ آئندہ قرآن پاک کے تمام نسخے سو فیصد اس لہجے اور ہجے کے مطابق لکھے گئے جو حضور علیہ السلاۃ وسلام کا اپنا لہجہ تھا اس سے قبل سب لوگ اپنے اپنے لہجے کے مطابق لکھا کرتے تھے آپ کو معلوم ہے کہ لہجے کے اختلاف سے ہجے کا اختلاف ہو سکتا ہے ظاہر ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے قرآن پاک سنتے تھے تو وہ ہجے اور طرز تحریر نہیں پوچھتے تھے ان حالات میں اس کا امکان تھا کہ ایک ہی لفظ کے ہجے مختلف انداز سے رواج پا جائے یہ امکان اس لیے بھی تھا کہ اس وقت تک عرب میں لکھنے لکھانے کا زیادہ رواج نہیں تھا عرب میں بہت تھوڑے لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے بلازری کی روایت کو درست مانا جائے تو مکہ میں صرف سترہ آدمی نوشت و خوان سے واقف تھے ایسی صورت میں ہجا اور طرز تحریک کی باقاعدہ سٹینڈارڈیزیشن نہیں ہوئی تھی معیاری اور متفق علی طرز حجا کی عدم موجودگی میں اس کا امکان خاصا تھا کہ ایک ہی لفظ کو مختلف انداز سے لکھنا شروع کر دے اسی امکان اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے دیگر ممکنہ خدشات سے بچنے کے لیے قریش کے حجے میں قرآن پاک کے یہ سات یا گیارہ نسخے تیار کرائے گئے باقی سب نسخے ضبط کر کے ضائع کر دیے گئے اور اعلان کیا گیا کہ آئندہ سب لوگ انہی مستند نسخوں کے مطابق نقلیں تیار کر لے چنانچہ اس کے بعد سے تمام نئے نسخے ان اصل نسخوں کے مطابق تیار ہوئے اور یہ گیارہ نسخے انہوں نے تمام دنیا اسلام میں تقسیم کر دیے ان نسخوں میں سے تین نسخے اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے جو اپنی اصلی شکل میں محفوظ ہے اتفاق سے مجھے ان تینوں نسخوں کی زیارت کی سعادت نصیب ہوئی ہے ایک لندن کے مشہور برٹش میوزیم میں محفوظ ہے دوسرا استنبول ترکی میں ہے اور تیسرا ازبیکستان کے دارالحکومت تاشقد میں ہے یہ وہ نسخہ ہے جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ حضرت ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تیار ہوا تھا اور خلیفہ کے پاس رہتا تھا اور یہی وہ نسخہ ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذاتی استعمال میں رہتا تھا جب وہ شہید ہوئے تو وہ اسی نسخے کی تلاوت فرما رہے تھے مشہور ہے کہ ان کا خون بھی قرآن کے صفحات پر گرا تھا اور اس کی نشانی بھی ان صفحات پر موجود ہے میں نے خود اس کی زیارت کی ہے تاشکند والا نسخہ حمزہ اسٹریٹ میں قلعہ مسجد کی ایک لائبریری میں رکھا ہوا ہے یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نسخے تیار کروا دیے اور یہ سارے نسخے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے لکھے ہوئے تھے انہوں نے جو رسم الخط اختیار کیا تھا آج تک اسی رسم الخط کی پیروی کی جاتی ہے اس کے علاوہ کسی اور رسم الخط میں قرآن پاک لکھنے کی مسلمانوں نے اجازت کبھی نہیں دی عربی کے عام رسم الخط میں اور قرآنی رسم الخط میں تھوڑا سا فرق ہے مثال کے طور پر قال کا لفظ ہے جو قال کی صورت میں عربی میں لکھا جاتا ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہیں ملا کر قال لکھا تھا اب جہاں انہوں نے کھڑے زبر سے لکھا تھا آج تک کھڑے زبر سے ہی لکھا جاتا ہے اس کی کبھی بھی خلاف ورزی نہیں ہوئی ایران دوران عرب عجم ہر جگہ قدیم زمانے سے لے کر آج کے زمانے تک اس جگہ کولا اسی طرح لکھا جاتا ہے عام عربی تحریر میں اس طرح نہیں لکھا جاتا اس کی وجہ اور حکمت کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم ممکن ہے کسی مسلحت سے ایسا کیا ہو یا محض اتفاق سے اس طرح لکھا گیا ہو دو جگہ قرآن پاک میں ایسا بھی ہے کہ ایک حروف زائد لکھا ہے مثلا صورت الزاریات ستائیسویں پارے میں کی آیت نمبر سینتالیس میں دم میں ایک یا زائد لکھی گئی ہے ایک یا کے دو نقطے ہیں اور ایک یا کا صرف نشان بنا ہوا ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اسی طرح لکھا ہوگا اور آج تک یہ اسی طرح لکھا جا رہا ہے اس طرز تحریر کی حکمتوں پر بہت سی بحثیں کی گئی ہے کچھ کا خیال ہے کہ بھولے سے ایک یا کا نشان زائد لکھا گیا ہو کچھ کا خیال ہے کہ اس میں کچھ مصلحت ہے غرض اس پر بہت سے لوگوں نے غور کیا اور نئے نئے نقطے نکالے ہیں الغرض جس انداز میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید لکھا تھا اسی انداز میں آج کے زمانے تک لکھا جا رہا ہے اس خط کو رسم عثمانی کہتے ہیں اور آج تک اس کی پیروی ضروری قرار دی جاتی ہے دنیا میں قرآن مجید کے جتنے نسخے ہیں وہ انہی گیارہ نسخوں کی نقل ہیں جو حضرت ابکر صدیق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کروائے تھے